اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ راہداری میں کھڑی ہے سامنے چند آفیسز بنے ہیں جن کی دیواریں شیشے کی ہیں ایک آفس کے اندر کا منظر وہ صاف دیکھ سکتی ہے اس میں ایک سیاہ کوٹ والا آدمی کھڑا ہے میز سے ٹیک لگائے سینے پہ بازو لپیٹے وہ تالیا کی طرف دیکھ رہا ہے اور تالیا وہ راہداری میں کھڑی ہے ہاتھ میں ایک بڑا سا زرد پلے کارڈ ہے جسے وہ شیشے کے دروازے پہ چسپاں کر رہی ہے آفس کوریڈور میں نیم اندھیرا ہے جیسے اکثر لوگ جا چکے ہوں کار چسپاں کر کے وہ مڑتی ہے اور ایک چپتی ہوئی نظر اس آدمی پہ ڈالتی ہے تاریخ تھی سولہ جولائی شہر تھا جدید ملاقہ سن تھا دو ہزار سولہ اور وقت تھا رات کے ساڑھے گیارہ بجے جب وہ تینوں سن باؤ کی حویلی میں کھڑے تھے زمین اپنے خفیہ رستوں کو چھپائے برابر ہو چکی ایڈم ٹی وی چلا کے تاریخ معلوم کر رہا تھا اور تالیہ بے یقینی سے گول گول گھوم کے اعتراف کو دیکھ رہی تھی صرف وان فاتح دونوں پہلوں پہ ہاتھ رکھے بے تاثر سا کھڑا تھا صرف اسے معلوم تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے گردن میں پڑی زنجیر ہر گزرتے لمحے بھاری ہوتی جا رہی تھی تم اس کو اپنی جیب میں نہیں ڈالو گے اس کو ہاتھ یا گردن میں پہنے رکھنا راجا مراد کی آواز ذہن میں گونج رہی تھی اس کو اپنی جلد کے ساتھ لگائے رکھنا ورنہ یہ راکھ بن جائے گی اگلے دن کا سورج تلو ہوتے ہی یہ ٹوٹ جائے گی اور تمہارے ذہن سے سب کچھ محو ہو جائے گا جو دو امر لمحوں کے درمیان ہوا تھا اور میری یاداشت واپس کیسے آئے گی خالی بوتل دونوں کے درمیان میز پہ رکھی تھی اس کو دیکھ کے فاتح نے پوچھا تھا نہیں آئے گی کبھی نہیں آئے گی واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہے غلام فاتح وہ ایک دم غصے سے بولا تھا پولیس کے سائرن سنائی دینے لگے تو ایڈم دروازے پہ جانے لگا فاتح نے اسے روک دیا ان دونوں کو صحن میں چھوڑ کے اس نے راہداری عبور کی اور باہر کا سرخ دروازہ کھولا باہر چھوٹی صاف ستھری سڑک تھی جس کے دونوں اطراف میں ایسے ہی تاریخی گھر اور ریسٹورانٹس بنے تھے دکانوں کے باہر چھپر تلے لوگ کرسیوں پہ بیٹھے تھے سن باؤ کے گھر کے سامنے پولیس کار کھڑی تھی اور دو آفیسر گھر کے دروازے پہ منتظر کھڑے تھے فاتح نے دروازہ بند کیا اور باہر نکل آیا السلام علیکم فاتح صاحب ایک افسر نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا آپ کے گارڈ کی کال آئی تھی کہ چور گھسائے ہیں خیریت ہے ہم اندر آ جائیں ساتھ ہی ایک نظر اس کے کرتے پاجامے پہ ڈالی نہیں گھر میں نہیں باہر سڑک پہ لوٹا ہے انہوں نے وہ گہری سانس لے کر بتانے لگا میں ابھی تھانے آ کے پورا واقعہ بتاتا ہوں فی الحال گھر میں کچھ میڈیا والے موجود ہیں ان کے جاتے ہی میں آتا ہوں مگر سر کیا تم مجھے نہیں جانتے تمہارا ڈپٹی کمشنر میرا کلاس فیلو ہے اس سے کہو کہ میرا انتظار کرے میں خود آ کے رپورٹ لکھواؤں گا وہ دو ٹوک انداز میں بولا مجھے لباس بدل کے منہ دھونے دو ایک افسر بے چین ہوا تو دوسرے نے فوراً اشارہ کیا جی سر ڈی سی پی صاحب نے ذکر کیا تھا ٹھیک ہے ہم انتظار کریں گے آپ کا فاتح نے ہاتھ سے اشارہ کیا اب جاؤ اور واپس مڑ گیا تالیہ اور ایڈم کو وہاں سے بھیجنے میں اسے چند منٹ لگے تھے جیسے ہی وہ گھر سے نکلے وہ تیزی سے برآمدے کی طرف لپکا چار ماہ پہلے ایڈم کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے ہی آدتن اس نے کار کی چابی دروازے کے ساتھ بنی کھونٹی پہ لٹکائی تھی وہ وہیں تھی اس کا لوہا اب بھی ٹھنڈا تھا وہ باہر سڑک پہ آیا تو تالیا اور ایڈم جا چکے تھے اس نے کار سے اپنا بیگ نکالا اور واپس برآمدے میں آ کے اسے کھولا گردن میں جھولتی چابی ہر گزرتے پل بھوجل ہوتی جا رہی تھی پلان کیا ہے ڈیڈ کونے میں کھڑی آریانہ کی آواز نے اسے چونکایا اس نے سر اٹھا کے دیکھا وہ بازو سینے پہ لپیٹے تنقیدی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی میرے پاس صبح تک کا وقت ہے اور مجھے چند اہم کام کرنے ہیں لیپ ٹاپ نکالتے ہوئے وہ برآمدے میں بچھی مسحری تک آیا اور وہاں بیٹھا اسکرین روشن ہوئی نیلی روشنی میں اس کا چہرہ دمکتا ہوا دکھائی دینے لگا کیا کر رہے ہیں ڈیڈ وہ ابھی تک فاصلے پہ کھڑی تھی فاتح تیز تیز کچھ ٹائپ کر رہا تھا ایڈم کو ای میل لکھ رہا ہوں جو نہیں بتایا وہ بتا رہا ہوں اور تالیہ اس کو چھوڑ دیں گے آپ ٹائپ کرتی اس کی انگلیاں تھمی گیلا میز نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا چھوڑنا اتنا آسان ہوتا ہے کیا تو پھر اسے کیوں کہا تھا کہ چھوڑ دیں گے چھوڑ تو دوں گا یہی بتانے کے لیے میل لکھ رہا ہوں وہ اب سرات سے ٹائپ کر رہا تھا یہ الگ بات ہے کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے جیسے جیسے مراد راجا نے چند گھنٹے دیے ہوں کہ وان فاتح یہ اتنا وقت ہے تمہارے پاس اس کی بات تم مر جاؤ گے تو جو کرنا ہے اس دوران کر لو اب تم بتاؤ آریانہ کیا مرنے سے پہلے کوئی کسی کو چھوڑنے کی خواہش کر سکتا ہے سن باؤ کے قدیم بارہ آمدے میں خاموشی چھا گئی کنویں کے اندر جیسے خاموشی آریانہ دکھ سے اسے دیکھے گئی ڈیڈ اس کو چھوڑ دیں جب سب بھولنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اس کو خود سے کیوں باندھ کے رکھتے ہیں وہ ٹائپ کرتے ہوئے رکا تو وہ جلدی سے بولی واپس آ کے میل مکمل کرتا ہوں ابھی ہمت نہیں ہو رہی اس نے آدھی میل چھوڑ کے اسکرین فولڈ کر دی پھر وہ اٹھا اور اوپر کی طرف چلا گیا چند منٹ بعد وہ سیڑھیاں اترتا دکھائی دیا تو زینوں کے اختتام پہ بیٹھی آریانہ نے گردن اس کی جانب موڑی ان چار ماہ کی ساری نشانیاں مٹائے ہیں آپ وہ حیران ہوئی تھی اس نے سیاہ شرٹ اور پینٹ پہن رکھی تھی شیو بن چکی تھی بالوں کو قدرے تراش کے پرانی حالت پہ لے آیا تھا قلموں سے بال سفید تھے باقی دائیں طرف مانگ نکال کے گیلے کر کے جما رکھے تھے گردن میں زنجیر اب بھی نظر آ رہی تھی ہاتھ میں شاپر تھا جس میں ملاقہ والے کپڑے اور جوتے تھے اپنے تمام زخموں پہ اس نے نئے زمانے کے بہن ڈیڑھ لگا دیے تھے نشانیاں مٹانے کے سوا چارہ ہے کیا کل جو وان فاتح نیند سے جاگے گا اس کو کسی بھی چیز پہ شک نہیں ہونا چاہیے ورنہ وہ شدید ذہنی پریشانیوں میں گر جائے گا اس کے لیے ہر چیز نارمل ہونی چاہیے وہ تیز تیز زینے پھلانگ رہا تھا آخری زینا عبور کر کے آگے بڑھ گیا تو آریانہ نے پکارا اور جسم پہ لگے ان گنت زخموں کا کیا انہی کا بندوبست کرنے جا رہا ہوں کار کی چابی اٹھائے وہ تیز قدموں سے باہر نکل آیا سڑک کنارے لگے کوڑے دان میں سیاہ شاپر میں مقید چیزیں پھینکی اور ڈھکن بند کیا گویا زندگی کا ایک باب بن گیا ہو چند لمحوں کے لیے اندر تک سب خاموش ہو گیا کچھ دیر بعد وہ پولیس اسٹیشن کے ایک کشادہ کمرے میں موجود تھا آفس چیئر پہ ڈپٹی کمشنر براجمان تھا اور اس کے سامنے بیٹھا فاتح کندھے اچکا کے کہہ رہا تھا سامنے ہی اسٹینڈ پہ کیمرہ نصب تھا جو اس کا بیان ریکارڈ کر رہا تھا میں ملاقہ تین دن کے لیے آیا تھا مگر تین گھنٹے بھی نہ رک سکا میں ملاقہ سے واپس جا رہا تھا کہ میرا باڈی گارڈ میرے پاس آیا یہ ریکارڈ ہو رہا ہے نا اس نے اپنے دوست کو اشارہ کیا تو اس نے سر کو خم دیا گڈ مجھے یہ ویڈیو ای میل کر دینا میرا دماغ اس وقت سب چیزوں کو مکس اپ کر رہا ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ صبح جب میں یہ ویڈیو دیکھوں تو مجھے یاد رہے کہ ان تین گھنٹوں میں میرے ساتھ کیا ہوا تھا اس نے تین انگلیوں سے کن پٹی لی آپ کہہ رہے تھے ہاں میرا باڈی گارڈ آیا تھا میرے پاس وہ میرے ساتھ گاڑی میں ہی تھا جب تین آدمی آئے اور انہوں نے ہم پہ پستول تان لیے پھر ہمیں باہر نکالا وہ مجھ سے والیٹ پیسے اور فون مانگ رہے تھے وہ تین چیزیں جو یہ سارے چور مانگتے ہیں مگر کندھے اور چکا کے کیمرے دیکھتے ہوئے گہری سانس لی اتنی آسانی سے وان فاتح ہار کب مانتا ہے میں بحث اور سوال و جواب کرنے لگا ان کو میرے سوال برے لگے تو انہوں نے جہریت کا مظاہرہ کیا کیسے آفیسر نے تشویش سے اسے دیکھا ہاتھا پائی ہوئی اور وہ موبائل بٹوا سب چھین کر لے گئے مجھے بے ہوش کرنے کے لیے کوئی سرنج بھی لگائی اس نے اپنے بازو کی طرف اشارہ کیا جو شرٹ کے آستین سے ڈھکا تھا اس کے بعد سے میرا دماغ غنودگی کسی کیفیت میں ہے میرا باڈی مین تصحیح باڈی گارڈ مجھے گھر لایا ہم وہاں تماشا نہیں کرنا چاہتے تھے میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو خبر ہو کہ مجھے یوں لوٹا گیا ہے اب بھی میں رپورٹ نہیں کروانا چاہتا اس سب کو سیگا راز میں رہنا چاہیے ٹھیک ہے سر جیسے آپ کی مرضی میں اس بات کو کور کر دوں گا پھر آفیسر نے غور سے اسے دیکھا میں ایک بات نہیں سمجھ سکا وہ مسلح تھے اور انہوں نے آپ پہ تشدد بھی کیا لیکن انہوں نے آپ سے گاڑی نہیں چھینی وان فاتح کی گردن میں گلٹی سی ڈوب کے ابھرتی دکھائی دی مگر چہرہ پرسکون رہا میں نے ان سے یہ سوال نہیں پوچھا ہر سوال کا جواب مل جائے یہ ضروری نہیں ہوتا کمر زمان خیر ہم اپنے طور پہ تفتیش کریں گے جو بھی سامنے آیا آپ کو مطلع کیا جائے گا وان فاتح اٹھ کھڑا ہوا ایک نظر کیمرے کو دیکھا مجھے یہ ویڈیو بھیج دینا لازمی تین منٹ سے زیادہ مت لینا مجھے بار بار تم سے سوال کرنا اچھا نہیں لگے گا زور دیا جی سر اور آپ کا میڈیکل چیک اپ اس کی ضرورت نہیں میں ٹھیک ہوں بس یوں لگتا ہے کہ سارا واقعہ ذہن سے پھسل رہا ہے اس نے مصنوعی نکاہت سے کہتے ہوئے کن کو چھوا آفیسر نے کیمرہ آف کیا تو فاتح نے ہاتھ نیچے کر لیے وہ ایک دم بہتر نظر آنے لگا بس اجرت میں مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور خدافظ کہہ کے باہر نکل گیا کمشنر اس کو الجھی سوچتی نگاہوں سے جاتے دیکھنے لگا وان فاتح کو اتنی جلدی کیوں تھی جیسے وقت کم ہو اور اسے بہت کچھ کرنا ہو جیسے اسے کسی جگہ پہنچنا ہو اتنی رات میں صبح ہونے میں ابھی گھنٹہ بھر باقی تھا جب سن باؤ کے گھر کا دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا آہستہ سے دروازہ بند کر کے وہ مڑا تو چہرے پہ شدید تھکن کے آسار تھے رات کے اس پہر راہداری سنسان پڑی تھی وہ تھکے تھکے قدم اٹھاتا آگے آیا برآمدے کی مدھم بتی جل رہی تھی اور لکھائی کی میز پہ لیپ ٹاپ فولڈ شدہ دکھائی دے رہا تھا چارجنگ لگی تھی وہ سر مردہ سا کرسی آیا اور اسکرین اوپر اٹھائی آدھی لکھی ای میل سامنے جگمگا رہی تھی کیا اب وہ چھوڑ دینے کی باتیں لکھ سکے گا بالخصوص ان گزشتہ چند گھنٹوں کی دوڑ دھوپ کے بعد علم میں آنے والی باتوں کے بعد کیا ابھی وہ اس کو چھوڑ سکے گا وہ کرسی پہ گر سا گیا اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا اس نے بھول جانے کا فیصلہ تب کیا تھا جب راجہ مراد نے اس کے سامنے کوئی راہ نہیں چھوڑی تھی تب نہیں لگا تھا کہ تالیہ کو چھوڑنا اتنا کٹھن ہوگا اور اب بھی وہ چھوڑ دیتا اگر یہ چند گھنٹے درمیان میں نہ آئے ہوتے مگر اب نہیں اس نے چہرہ اوپر اٹھایا اور لیپ ٹاپ قریب کھسکایا آنکھیں اسپاٹ ہو گئیں اور انگلیاں کی بورڈ پہ حرکت کرنے لگی اس کو چھوڑ دیں ڈیڈ اس کو آزاد کر دیں اپنا نہ سوچیں اس کا سوچیں آریانہ اس کے کندھے کے پیچھے آ کھڑی ہوئی اور التجا کرنے لگی وہ کی بورڈ سے نظریں ہٹائے بغیر ٹائپ کرتے ہوئے بولا پہلے اسے بھول جانے کا فیصلہ اس لیے کیا تھا کیونکہ تب مجھے اپنی یہ جدید دنیا واپس چاہیے تھی اور ان دونوں کو بھی لیکن اب اسے ساتھ رکھنے کا فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ مجھے اپنی امید بھی واپس چاہیے ملکہ درست کہتی تھی میں واقعی خود غرض ہوں آواز میں آنچتی تھی ای میل مکمل کر کے اس نے اسے کیا رات پونے بارہ بجے شروع کی گئی ای میل صبح چار بجے کے قریب مکمل ہوئی تھی اختتام آغاز سے مختلف تھا میل بھیج کے وہ رکا اور ایک دوسری میل کی یہ ایڈم کو بیس جولائی کی صبح ملے گی اور تبھی ملنی چاہیے ایسے دوہرایا جیسے بلاخر اس نے اپنے مقصد کو جان لیا ہو اریانہ خاموشی سے اسے کام کرتے دیکھتی رہی پھر اس نے اپنی ذاتی ای میل کھولی تو سامنے پولیس ڈپارٹمنٹ کی ای میل جگمگا رہی تھی اس نے اس کو انچوا رہنے دیا اور اسکرین فولڈ کر دی پھر گلے کی زنجیر اٹھا کے آریانہ کو دکھائی اب اس سے نجات حاصل کرنی ہے اس کے ٹوٹتے ہی مجھے نیند آ جائے گی اور صبح میرے ذہن کی سلیٹ خالی ہو چکی ہوگی اور میں خود بھی بھول چکا ہوں گا کہ وہ چابی کہاں گئی یہ کہہ کے وہ زینوں کی طرف بڑھ گیا گردن میں پڑی زنجیر کو ابھی تک ہاتھ میں مڑوڑ رکھا تھا قدم من من بھر کے ہو رہے اور وہ اوپر چڑھتا جا رہا تھا ایک نئی زندگی کی طرف سترہ جولائی کی صبح ملاقہ کے باسیوں کو جگانے کے لیے روشنی نے ہر کھڑکی پہ دستک دی تو سن باؤ کے گھر کا وہ کمرہ بھی منور ہونے لگا بیڈ پہ آڑے ترچے لیٹے وان فاتح کی آنکھ تیز روشنی سے کھلی تو وہ جیسے چونکا پھر اٹھنا چاہا تو جسم میں شدید تیسیں اٹھنے لگی وہ واپس لیٹ گیا اور آنکھیں بار بار جھپکی ذہن بالکل خالی تھا وہ کہاں تھا کیوں تھا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا پھر دھیرے سے وہ اٹھا اور اعتراف میں دیکھا وہ اپنے ملاقہ والے گھر کے کمرے میں تھا نیند اتنی گہری آئی تھی یوں لگتا تھا عرصے بعد جاگا ہو سوچوں کو متجمع ہونے میں چند لمحے لگے وہ اٹھ کے بیٹھا اور تعجب سے کمرے کو دیکھا آہستہ آہستہ یاداشت واپس آنے لگی وہ تو رات کیل واپس جا رہا تھا پھر رک کیوں گیا یاد کیوں نہیں آ رہا تھا سکندر جو اور اسرا شام سے پہلے چلے گئے تھے پھر وہ سمندر پہ گیا تھا پھر وہ بیگ سمیٹ کے جا رہا تھا پھر رک گیا مگر کیوں سیل فون کی تلاش میں ہاتھ مارا تو سائڈ ٹیبل خالی تھی وہ اچھنکے سے اٹھا جسم بے حد درد کر رہا تھا وہ آنکھیں مسلنے کو ہاتھ اوپر لایا تو چونکا ہاتھ پہ پٹی بندی تھی فاتح کی آنکھوں میں بے یقینی عمر ڈالی ہاتھ الٹ پلٹ کر کے دیکھا پھر بازو اٹھا کے اوپر نیچے گھمایا وہاں بھی چند بینڈیج لگے تھے وہ قدم قدم چلتا دیوار پہ آویزہ آئینے تک آیا اور پھر بالکل منجمد ہو گیا شیشے میں دکھائی دیتی اس کی شکل تو وہی تھی مگر کچھ مختلف تھا اس نے آنکھیں چندیا کے بے یقینی سے خود کو دیکھا پھر مزید قریب آیا آنکھ اور کن پٹی کے قریب زخم تھا گردن پہ خراشیں اس نے شرٹ گرے سے نیچے کی بٹن کھولے اور شرٹ اتاری پھر گھوم کے دیکھا کمر اور کندھوں پہ زخموں کے نشان تھے سینے پہ بھی ضربے لگی تھی اس نے پیشانی چھوئی اور آنکھیں موندی آخری چیز کیا ہوئی تھی ہاں وہ ایڈم کے ساتھ کار میں بیٹھا تھا ایک جھماکے سے اسے یاد آیا اور ایڈم کچھ کہہ رہا تھا اسے کچھ دے رہا تھا سنہری چیز پھر کیا ہوا تھا مگر ذہن بالکل صاف تختہ سیاہ کی طرح صاف، بلیک ہول کی طرح خالی پھر وہ تیزی سے باہر نکلا زینے پھلانگے اور نیچے آیا برآمدے میں آ کے وہ ٹھٹکا لیپ ٹاپ سامنے رکھا تھا اس نے تو کل سامان سمیت کے کار میں ڈالا تھا اور وہ کیل واپس جا رہا تھا پھر اب وہ قریب آیا اور اسکرین روشن کی سامنے آفیسر کی ای میل جگمگا رہی تھی وہیں میز کنارے جھکے جھکے فاتح نے بھینچی بموں کے ساتھ ای میل کھولی آپ کی درخواست کے مطابق آپ کے بیان کی ویڈیو بھیج رہا ہوں ویڈیو چلائی تو جو منظر سامنے آیا اس نے اس کی آنکھیں کھول دی تعجب اور بے یقینی سے وہ خود کو اسکرین پہ بولتے دیکھ رہا تھا تھکا ماندہ زخمی صفاتے اسی لباس میں بیٹھا لوٹے جانے کا واقعہ بتا رہا تھا پھر اس نے کہا کہ لٹیروں نے اسے کوئی سرنج لگائی تھی جس سے اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا ایسے جیسے وہ بار بار بھول رہا ہو تو یہ ہوا تھا رات کو وہ بے یقین تھا مگر مجھے کچھ یاد نہیں کیا میں بوڑھا ہو رہا ہوں یا شاید کوئی غنودگی کی دوا انہوں نے مجھے دی تھی یا اللہ اس نے کراہ کے سر جھٹکا یہ پستول دکھا کے لوٹ لینے والا واقعہ اسے کیوں یاد نہیں تھا عجیب بات تھی ایسا کبھی پہلے نہیں ہوا تھا اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا کہ موبائل نکال کے آفیسر کو کال کرے مگر موبائل کہاں گیا او اچھا وہ ویڈیو کے مطابق چور لے گئے عجیب بات تھی بہت عجیب بات تھی پھر اس نے برامدے کی دیوار پہ اویزاں گھڑی دیکھی آج پارلیمنٹ کا اجلاس تھا اور وہ ناغا کر چکا تھا اف ساری باتیں ذہن سے نکلنے لگی شدید غصہ اور فرسٹریشن چھانے لگی اسے جلد از جلد واپس پہنچنا تھا دوپہر تک وہ واپس گھر پہنچا تو اسرا اور بچے لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے وہ اندر داخل ہوا تو سکندر اسے دیکھتے ہی بھاگ آیا اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا کسی زخم پہ سکندر کا ہاتھ لگ گیا اور اسے شدید درد ہوا مگر وہ ضبط کر گیا اور جھک کے اسے پیار کیا ڈیڈ مجھے لگ رہا تھا کہ آپ واپس نہیں آئیں گے کھو جائیں گے وہ اس سے لپٹے لپٹے کہہ رہا تھا فاتح نے مسکرا کے اس کے بالوں کو ہاتھ سے سنوارا بڑے بھی کبھی کھوتے ہیں کیا آریانہ بھی تو کھو گئی تھی وہ تو ہم سے بڑی تھی فاتح کی مسکراہٹ غائب ہوئی ایک دم جیب میں ہاتھ ڈالا بٹوا غائب تھا وہ پاپ کارن وہ کھو چکے تھے اس کے اندر ابال سا اٹھا مگر وہ ضبط کر کے رہ گیا وہ چور یقیناً بٹوا بھی لے گئے تھے اف اف سکندر الگ ہوا تو فاتح نے چہرہ اٹھایا اسرا تعجب سے اسے دیکھتی قریب آ رہی تھی آنکھ پہ کیا ہوا ہے اور ہاتھ پہ رات باتھ روم کے لیے اٹھا تو ٹھوکر لگ گئی بے فکر رہو کچھ نہیں ہوا چند چوٹوں کے ساتھ بھی میں الیکشن لڑ سکتا ہوں مسکرا کے بات کو کور کرتا وہ اندر کی طرف بڑھا جھوٹ بولنا اس کی فطرت نہیں تھی لیکن لوٹے جانے کا بتانا باعث توہین تھا اسرا نے الجھ کے اسے جاتے دیکھا پھر کندھے اچکا دیے وہ ایک ہی دن میں اتنا کمزور لگ رہا تھا رنگت کملائی ہوئی تھی شاید زیادہ دیر ساحل پہ بیٹھ گیا ہو اس لیے رنگ ٹین ہو گیا ہے یہ تمہاری گردن پہ کیسا نشان ہے کمرے کے دروازے پہ اس کے قدم رک گئے گردن کی پشت کو ہاتھ سے چھوا کچھ ابھرا کھدا ہوا سا معلوم ہوتا تھا کہاں نہ گر گیا تھا یہ گرنے کا نشان تو نہیں لگتا اسرا قریب آنے لگی تو وہ بیزاری سے مجھے آرام کرنے دو کہہ کے اندر کی طرف بڑھ گیا دروازہ اسرا کے منہ پہ بند کر دیا تو اس کے ابرو تن گئے میں سر جھٹکا اور مڑ گئی اندر آتے ہی اس نے بتی جلائی پھر سنگھار میں دراز سے پاکٹ نکالا اور آئینے کے سامنے آ کھڑا ہوا ننا آئینہ گردن کی پشت پہ لے گیا اور بڑے آئینے میں دیکھا وہاں گول سا جلنے کا نشان تھا اور بھورا پڑ چکا تھا یہ چوٹ اسے کب لگی اتنا صاف گول نشان اس نے آئینہ پرے پھینکا اور نڈھال سا بیٹھ پہ بیٹھ گیا یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا شام کو وہ کیل میں واقع ایک پرائیویٹ کلینک کے کمرے میں بیٹھا تھا ماتھے پہ بل تھے اور چہرے سے ناخوش لگتا تھا سخت بیزار۔ سامنے بیٹھا اور دھیر عمر ڈاکٹر دونوں ہاتھ اٹھائے اس کو سمجھا رہا تھا میں نے آپ کے سارے سخم دکھے ہیں اور میں چاہتا ہوں آپ مجھے واضح بتائیں کہ یہ آپ کو کب آئے میں بتا رہا ہوں اتنی دیر سے کہ کل رات تین لوگوں نے چوری کی کوشش کی تو میں نے مزاحمت کی اس پہ انہوں نے مجھے مارا اس نے پولیس کو دیا بیان دہرا دیا ڈاکٹر نے گہری سانس لی ڈریسنگ ہو گئی ہے دوا بھی دے دی ہے میں نے آپ کو مرہم کا بھی سمجھا دیا ہے مگر اس نے توقف کیا یہ زخم کل کے نہیں ہے تو پھر کب کے ہیں کم از کم بھی چار سے پانچ دن پرانے ہیں ایسے لگتا ہے کسی نے آپ کو لوہے کی زنجیروں سے مارا ہو آپ کے ہاتھ باندھے گئے ہوں کمر پہ چپیڑے کوڑے یا ہنٹر سے مارے جانے کی نشان بھی ہیں۔ ڈاکٹر نے پھر توقف کیا مجھے آپ کی کمر پہ پرانے نشان بھی ملے ہیں کم از کم تین سے چھ ماہ پرانے نشان وہ بھی مار پیٹ کے ہیں اور یہ گردن کا زخم اس کو بھی کافی عرصہ بیت چکا ہے یہ تو صاف گرم چیز سے داغے جانے کا نشان ہے وہ جواب میں ذرا جھنجلایا میں نہیں جانتا کہ آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے مگر یہ کل کے ہی ہیں اتنی جلدی کھرنٹ کیسے بن سکتے ہیں فاتح صاحب پھر فاتح کا ناخوش چہرہ دیکھ کے بات بدل دی خیر آپ فکر نہ کریں دوا لیتے رہیں مرہم لگاتے رہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے اسے لگا شاید فاتح چھپا رہا ہے سو مزید زور نہیں دیا وان فاتح ڈاکٹر کے پاس سے آنے کے بعد پہلے سے زیادہ الجھ گیا تھا کلینک سے نکل کے وہ پارکنگ تک آیا تو رک گیا ایک نظر سامنے سڑک پہ دوڑتی گاڑیوں کو دیکھا پھر رک کے کچھ محسوس کرنا چاہا کیا تھا جو طبیعت پہ ناگوار گزرتا تھا یہ زن سے بھاگتی دوڑتی گاڑیاں یہ شور یہ اس لباس میں ملبوس آگے پیچھے جاتے مصروف سے لوگ سب ویسا ہی تھا جیسے ہمیشہ لگا کرتا تھا پھر سب اتنا اجنبی اجنبی کیوں لگ رہا تھا سوال بہت سے تھے مگر جواب کوئی نہیں تھا اسرا کی نیلامی کے پہلے روز تک وہ کافی حد تک نارمل ہو چکا تھا بڑھتی عمر دماغ پہ چوٹ یا ڈرگ انجیکٹ کرنے کے باعث یقیناً وہ اس رات کے واقعات بھول چکا تھا ایسا ہوتا ہے ٹراما کے باعث انجری سے ذرا دیر پہلے کے واقعات بھول جایا کرتے ہیں اس نے سوچوں کو اس واقعے سے ہٹا کے کام کی طرف مبزول کر دیا البتہ رات میں آریانہ اکثر آ جاتی اور بیٹھ کے کنارے کھڑے ہوئے کھوئے کھوئے سے انداز میں پوچھا کرتی ڈیڈ ذہن اتنا خالی خالی سا کیوں ہے جیسے کچھ ہوا ہو جیسے بہت کچھ ہوا ہو مگر یاد نہ آ رہا ہو ایک رات میں کتنا کچھ ہو سکتا ہے آخر وہ سر جھٹک کے کہتا اور کروٹ لے لیتا نرم بستر نامانوس کیوں لگتا تھا اسے سخت بچھونے کی عادت بھی نہیں تھی نہ زمین پہ سونے کی پھر اب لیکن وہ بار بار سر جھٹک دیتا نیلامی کے پہلے روز پارٹی ابھی شروع ہی ہوئی تھی کہ اسے وہ نظر آ گئی سرخ ساڑی میں ملبوس سنہرے بالوں والی سوشلائٹ جس کو اس اس روز اسرا نے ملاقہ والے گھر بلوا کے کی چھٹی بد مزہ دی تھی فاتح جانتا تھا کہ وہ اس کے گھر کے پیچھے ہے اس لیے اسے دو ٹوک انداز میں منع کر کے وہ دوسرے مہمانوں کی طرف بڑھ گیا تھا البتہ اسے یوں لگا جیسے وہ شل ہو گئی ہو طبیعت کے برخلاف کوئی تکھا جواب بھی نہیں دیا خیر وہ آگے بڑھا تو ایڈم نظر آیا ایک جھماکے سے اسے یاد آیا ایڈم اس رات کچھ کہنے آیا تھا فاتح نے رک کے اسے سوال کیا مگر وہ ہمیشہ کی طرح کم اعتماد نظر آنے لگا جیسے الجھ گیا ہو شاید اسے اس رات کے واقعات کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے ایک باڈی مین کے سامنے یہ بات نہیں کھلنی چاہیے کہ وہ ذہنی طور پہ اتنا کمزور بھی ہو سکتا ہے کہ لوٹے جانے کے اس واقعے کو بھول جائے ہوں ہوں اسے اپنے استفسار پہ پچھتاوا ہوا سو بات ختم کر کے آگے بڑھ گیا پارٹی کی رونق اپنے عروج پہ تھی دو روزہ نیلامی میں آج آدھے آئٹمس رکھے گئے تھے باقی آدھے اور زیادہ قیمتی چیزیں اسرا نے کل کے لیے بچا رکھی تھی وہ کال سننے مہمانوں سے ذرا الگ ہوا تو سیکریٹری عثمان آیا اور سرگوشی کی سر وہ پیسے میں اب ادا کر دوں ایڈم کو وان فاتح نے چونک کے اسے دیکھا کون سے پیسے سر جو آپ نے میرے اکاؤنٹ میں آن لائن بھجوائے تھے اس رات جب آپ ملاقہ میں تھے اور آپ نے مجھے کال کر کے کہا تھا کہ سیل فون کھو گیا ہے تو میں آپ کے لیے نیا فون اور نئی سم لے لوں وہ وضاحت دیتے دیتے خود بھی حیران نظر آنے لگا ہاں ہاں رائٹ وہ سنبھل کے مسکرایا تو تم وہ پیسے ایڈم کو کیا کہہ کے دو گی کیوں دے رہے ہو اسے یہ سر وہی جو آپ نے کہا تھا کہ اس کو معلوم ہے یہ کس چیز کے ہیں آپ نے اصل میں صبح سے پہلے ٹرانسفر کرنے کو کہا تھا مگر مجھے اس کا اکاؤنٹ نمبر نہیں معلوم تھا اس لیے دیر ہو گئی ہاں ابھی دے دو پھر وہ سرسری انداز میں کہہ کے گلاس سے گھون بھرتا مڑ گیا البتہ ذہن میں بہت سے سوالیہ نشان پھر سے ابھرنے لگے تھے سموار کو اس کی واپسی پہ عثمان نیا فون اور سم کارڈ لے کے جب آیا تو اس نے یہ بتایا تھا کہ یہ حکم آدھی رات کو اسے فون کر کے فاتح نہیں دیا تھا مگر اسرا سامنے تھی تو عثمان نے اس بات کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا وہیں کھڑے کھڑے فاتح نے فون نکالا اور اپنا بینک اکاؤنٹ پورٹل کھولا پھر آخری ٹرانزیکشن چیک کی بیس ہزار رنگٹ اس کی آنکھیں تعجب سے کھل گئی اس نے بیس ہزار کیوں بھیجے ایڈم کو ٹرانزیکشن کرتے وقت یاداشت کے لیے جو نوٹ لکھا جاتا ہے فاتح نے وہ نوٹ کھولا وہاں ایک سطر لکھی تھی فار چاکلیٹ کیا یہ ٹرانزیکشن میں نے ہی کی ہے مگر کسی اور کو میرا پاسورڈ معلوم نہیں اور عثمان کو جب میں نے خود فون کر کے کہا ہے تو اوہ خدایا اس نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی وہ سخت قبیدہ خاطر ہو رہا تھا گلاس ایک قریبی میز پہ رکھا اور لوگوں کے درمیان سے گھاس پہ رستہ بناتا آگے بڑھنے لگا شدید گھٹن محسوس ہو رہی تھی یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا اندر لاؤنج میں بھی چند لوگ آ جا رہے تھے جو کسی ضرورت سے اندر آئے تھے یا ملازم تھے وہ سب کو نظر انداز کرتا لاؤنج کے پرلے کونے پہ بنے پاؤڈر روم کی طرف بڑھا یہ ایسا کمرہ تھا جس میں بڑا سا آئینہ دیوار پہ لگا کے سامنے سنک بنے تھے یہ صرف مہمانوں کے ہاتھ دھونے کے لیے تھا باتھ روم کے طور پہ استعمال کرنے کے لیے نہیں دروازے کا ناپ گھمایا اور اسے دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا اندر تیز زرد بتیاں جلی تھی دیوار گیر آئینے کے سامنے ماربل کا بڑا سا سلیب تھا جس میں فاصلے پہ دو سنک بنے تھے ایک سلیب پہ ہتھیلیاں جمائے وہ جھکی کھڑی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی سرخ ساڑی اور سنہری بالوں والی تالیا سوری میں باہر جا رہا ہوں وہ واپس ہونے لگا تو تالیا نے چونک کے چہرہ اٹھایا آئینے میں اپنے عکس کے عقب میں چوکھٹ پہ ڈور ناپ پکڑے فاتح کو دیکھا اور فاتح نے بھی آئینے میں اس کا چہرہ دیکھا تو ٹھٹکا اس کے گال آنسو سے بھیگے تھے اور رنگت زرد ہو رہی تھی جیسے جسم میں خون کا قطرہ بھی نہ رہا ہو وہ نڈھال سی لگ رہی تھی شاید کافی دیر سے رو رہی تھی کاجل بہہ گیا تھا اسے عکس میں دیکھ کے بالکل ٹھہر گئی فاتح نے ابرو تعجب سے اکٹھے کیے تم ٹھیک ہو تاشا رسمی سا پوچھا تالیا نے ٹشو رول سے لمبا سا ٹشو کھینچا اور اس کے قریب آئی فاتح نے ڈور نوب چھوڑ کے رستہ دیا تالیا نے بے دردی سے آنکھیں رگڑی اور ایک دکھ بری نظر اس پہ ڈالی میرا نام تالیا ہے تالیا بنت مراد تکلیف سے چبا چبا کے بولی ہاں وٹ ایور تاشا تم آرام سے منہ دھولو میں اپنے باتھ روم کی طرف جا رہا ہوں وہ پیچھے ہٹنے لگا تو وہ گلو گیر آواز میں چٹخ کے بولی آپ یہیں رہیں آپ اپنی صحیح جگہ پہ کھڑے ہیں میں ہی غلط جگہ پہ کھڑی تھی مجھے جانا چاہیے آپ کو آپ کا گھر اور یہ زندگی مبارک ہو دکھ اور تنفر بھری نظروں سے اسے دیکھتی وہ پیر پٹختی آگے بڑھ گئی تو فاتح نے اجنپے سے اسے دیکھا ہاؤ روڈ پھر سر جھٹک کے آگے چل دیا ایڈم لون کے دھانے پہ کھڑا آسمان سے بات کر رہا تھا جب وہ اندر سے آتی دکھائی دی عثمان نے اسے ایک پھولا ہوا لفافہ تھمایا اور بیزاری سے چند جملے کہہ کے پلٹ گیا تالیہ قریب آئی تو نڈھال لگتی تھی عجیب بات ہے وان فاتح نے یہ پیسے مجھے کیوں بھجوائے ہیں وہ حیران سا اس سے پوچھنے لگا میں نے پوچھا یہ کب بھیجے ہیں انہوں نے تو وہ بولا کہ اتوار کی رات کو کہا تھا یعنی جب ہم واپس آئے تھے یعنی ان کی یادداشت جانے سے پہلے انہوں نے ایڈم پلیز مجھے گھر چھوڑا وہ اس کو نہیں سن رہی تھی ایڈم نے بے اختیار اسے دیکھا اس کا میک اپ منہ دھونے کے باعث ہلکا ہو گیا تھا کاجل کچھ بہ گیا تھا اور آنکھوں کے کٹورے بار بار پانی سے بھر رہے تھے چیتالیا خود کو سنبھالیں اس کے دل کو کچھ ہوا مجھے اس وقت کسی چیز کا ہوش نہیں ہے بس تم کار سٹارٹ کرو اس نے چابی اس کی طرف بڑھائی میں اسرا کو الوداع کہہ دوں ایڈم کو وہیں چھوڑ کے وہ اسرا کی طرف جانے لگی چند گز کا فاصلہ بھی اس کے لیے دو بھر ہو گیا قدم بھاری بھاری سے ہونے لگے وہ بد وقت چلتی قریب آئی جسم اتنا نڈھال تھا کہ لگتا تھا ابھی گر پڑے گی اسرا اس کے پکارنے پہ مسکراتی ہوئی مڑی تو اس کی شکل دیکھ کے مسکراہٹ غائب ہوئی تالیہ تم ٹھیک ہو اسے تشویش ہوئی نہیں میری طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی ہے مجھے جانا ہوگا بہت معذرت وہ بد وقت اپنے وجود کو مچ تما رکھے بول رہی تھی اوہ ابھی تو تمہارے بنائے میرے پورٹریٹ کی نیلامی بھی ہونا تھی میں نہیں رک سکتی پلیز اٹس اوکے کل آ جانا ویسے بھی گھائل غزال تو کل ہی لگے گی مگر اس کی بلا سے اب گھائل غزال اور اسرا کے ساتھ جو بھی ہو اسے کسی چیز کی پرواہ نہ تھی بس ایک دل تھا جو رک رک کے دھڑک رہا تھا سارے مسئلے اس دل کے ہی تو تھے رستے میں ایڈم خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا اور وہ چپ چاپ بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی آنسو بنا آواز کے بہہ رہے تھے ایڈم بار بار کچھ کہنے کی کوشش کرتا مگر کہہ نہ پاتا پھر اس نے کوشش کی مجھے نہیں معلوم ان کا زیادہ بڑا جرم کیا ہے اسٹیئرنگ ویل گھماتے ہوئے وہ کہنے لگا وہ پانی پی لینا ہمیں بے خبر رکھنا یا آپ کو آزاد نہ کرنا پتا نہیں وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں لیکن اگر وہ ہمیں اس طرح اپنی زندگی سے نکالنا چاہتے ہیں تو نکالنے دیجیے دکھ مجھے بھی ہے اور دماغ شل ہے لیکن میں نے کبھی ان سے لمبی امیدیں نہیں باندھی تھیں اس لیے اب ہمیں اپنی عام زندگیوں میں واپس چلے جانا چاہیے ایڈم گاڑی روکو وہ ایک دم بلند آواز سے رونے لگی تو ایڈم نے جلدی سے کار آہستہ کی پھر اسے سڑک کے کنارے کھڑا کیا وہ مصروف شاہراہ تھی اور کنارے پہ فٹ پاتھ بنے تھے جن کے ساتھ کھجور کے درخت قطار میں لگے تھے وہ درخت کے سائے تلے رک گئے اور شاخوں کے جھروکوں سے ڈوبتا سورج دکھائی دے رہا تھا وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں وہ بچوں کی طرح رونے لگی وہ مجھے یوں اکیلا کیسے کر سکتے ہیں وہ مجھے پہچان کیوں نہیں رہے مجھ سے پہلے کی طرح بات کیوں نہیں کر رہے چیتالیہ ان کو کچھ یاد نہیں ہے مگر میں نے ان کو خود بتایا تھا جنگل میں ساری کہانی سنائی تھی ان کو اور تم نے ان کو خزانے کا بتایا تھا جب تم ان کو میرے پاس سن باؤ کے گھر لائے تھے مجھے پکڑنے کے لیے پھر ان کو کیوں نہیں یاد وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی وہ سب چابی جوڑنے کے بعد ہوا تھا جب میں کار میں ان کے ساتھ بیٹھا تو بات شروع کرنے سے قبل میں نے ان کو چابی دے دی تھی جس کو انہوں نے فوراً جوڑ دیا تھا آپ کا خزانے کی تلاش میں آنا اور ہمارا دروازہ پار کرنا یہ سب بعد میں ہوا تھا میں نے ان کو سب بتایا تھا جنگل میں وہ سر ہلاتی آنسوں اور ہچکیوں کے درمیان کہہ رہی تھی اپنے بارے میں حالم کے بارے میں اشر کی گھائل غزال سے متعلق سازش اسرا کا فائل چرانا سب بتایا تھا مگر ان کو یہ سب نہیں یاد ان کی یاداشت میں آپ صرف ایک بگڑی امیر زادی ہیں جس نے ان کی فائل چرائی تھی اور ان کے احساسات کا کیا کیا یاد جانے سے وہ بھی ختم ہو گئے وہ بے یقینی بھری گیلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی مجھے نہیں پتا چیتالیہ مگر احساسات تو یادوں سے مشروط ہوتے ہیں آپ کو بھی تو مراد راجا سے کبھی وہ انسیت محسوس نہیں ہوئی جو وقت کا سفر کرنے سے قبل چھوٹی تالیا کو ہوتی تھی نہیں اس نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا اور نفی میں گردن ہلائی یہ سب ان کا کوئی پلان ہے وہ صرف اداکاری کر رہے ہیں ان کو سب یاد ہے وہ جھوٹ نہیں بولتے نہیں میں نہیں مانتی زندگی مجھے اتنی بڑی سزا نہیں دے سکتی قسمت میرے ساتھ اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتی آپ ڈینائل میں ہیں اس نے افسوس سے تالیا کو دیکھا وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی میں نہیں مانتی میں اتنی بری تو نہیں تھی کہ میرے ساتھ یہ سب ہوتا میں ان کی بیوی ہوں سنا تم نے میں ان کی بیوی ہوں وہ مجھے یوں پہچاننے سے انکاری نہیں ہو سکتے چیتالیہ وہ صرف اداکاری کر رہے ہیں وہ اسرا سے ڈرتے ہیں میں ان کو دیکھ لوں گی میں سب کو دیکھ لوں گی میں ان سے بات کروں گی پھر اس نے ہتیلی سے آنکھیں رگ لی ابھی لوگ تھے نا ان کے سامنے کل میں ان سے اکیلے میں بات کروں گی دیکھنا وہ تب وضاحت کریں گے کہ ان کا رویہ ایسا کیوں تھا شوق ملنے کے بعد پہلا فیز ڈینائل کا ہوتا ہے وہ گہری سانس لے کر کار سٹارٹ کرنے لگا پھر جب یقین آتا ہے تو وہ صدمے میں بدل جاتا ہے پھر یا تو وہ ملال بن کے ختم ہو جاتا ہے یا غصے میں تبدیل ہو جاتا ہے اس نے کار سڑک پہ ڈال دی تالیا بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی اداس سا ایڈم کہہ رہا تھا غصے کے بعد وہ انتقام کی شکل اختیار کر لیتا ہے آپ کو خود کو اس فیس سے نکالنا ہوگا تاکہ یہ ملال بن کے ختم ہو جائے میری طرح جیسے میں ابھی صدمے میں ہوں اور اس صدمے کو غصہ نہیں بننا چاہیے تمہیں یہ سب کیسے پتا وہ دکھی لہجے میں بولی تو ایڈم اداسی سے مسکرایا آپ کتابیں نہیں پڑھتی کیا اور ایکسیلیٹر پہ پیر کا دباؤ بڑھا دیا تالیا کے آنسو ایک دفعہ پھر تیزی سے بہنے لگے اس نے گردن موڑ لی اور بھاگتی ٹریفک کو دیکھنے لگی اس دنیا کے لیے وہ واپس آئی تھی اس زندگی کے لیے وہ گھر آئی تو سچ شکر آج تعطم نہیں تھی اس نے بس دروازہ بند کیا اور کشن لے کر وہیں لاؤنج میں صوفے پہ لیٹ گئی کروٹ کے بل سمٹی سمٹی سی لیٹی وہ روئی گئی زاروں کی تار بنا آواز کے دل کے سب سے گہرے خانے سے ابل ابل کے آتے آنسو اس کی آنکھوں سے گرتے گئے کب رات گزری کب صبح ہوئی اسے علم نہیں ہوا بس وہ گھنٹوں اسی پوزیشن میں لیتی رہی پھر کھڑکیوں سے روشنی اندر آنے لگی تو وہ آنکھیں پوچھتی اٹھتی سارے جسم میں درد ہو رہا تھا مگر اسے صرف ایک بات یاد تھی اسے وان فاتح سے ملنا تھا چند منٹ بعد وہ تیار ہو کے سیڑھیاں اترتی دکھائی دی تو خلاف معمول سادہ سی سفید سکرٹ بلاؤز میں ملبوس تھی اور سیاہ منی کوٹ پہن رکھا تھا سنہرے بال پونی میں باندھے دھلا دھلایا چہرہ اور خالی آنکھیں وہ جیسے اندر تک بدل گئی تھی پورچ ابھی عبور کیا ہی تھا کہ گیٹ پہ گھنٹی بجی وہ قریب آئی تو دیکھا سامنے کوریئر سروس کا کار رائڈر کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں ٹوکری تھی جسے اس نے ادب سے بڑھایا اور ایک کاغذ سامنے کیا یہ آپ کے لیے آیا ہے تالیہ نے چپ چاپ دستخط کیا اور ٹوکری تھامی وہ ہیلمٹ پہنتا واپس بائک پہ بیٹھ گیا آج صبح مجھے وان فاتح کی دوسری ای میل موصول ہوئی ہے اور مجھے ان پیسوں کا مقصد انہوں نے سمجھا دیا ہے ٹوکری کے اندر رکھے کارڈ پہ لکھا تھا وہ چاہتے ہیں کہ میں ہر ہفتے آپ کو یہ بھیجا کروں میں نہیں جانتا وہ ایسے کیوں کر رہے ہیں مگر وجہ جو بھی ہو ہیپی برتھ ڈے اس نے ٹوکری میں جھانکا اندر تازہ رسیلے کوکو پھل رکھے تھے اور ان کے درمیان کہیں کہیں چاکلیٹ بارس پڑے تھے وہ اداکاری کر رہے ہیں وہ اسرا سے ڈرتے ہیں مجھے معلوم ہے وہ کار کی طرف بڑھتے ہوئے بدگمانی سے سوچ رہی تھی کیرل پہ کب سے بادل برس رہے وہ درمیانے طبقے کا علاقہ بارش سے بھیگ بھیگ چکا تھا سڑک نشیب میں گرتی دکھائی دیتی تھی اور اعتراف میں گھروں کی کتارے تھیں اس گیلی سڑک پہ ایڈم بن محمد آتا دکھائی دے رہا تھا چیک والی مرون شرٹ سیاہ پین پہ پہنے وہ موبائل پہ چہرہ جھکائے ٹائپ کرتا چل رہا تھا کیلکولیٹر پہ وہ حساب کر رہا تھا کہ جتنے پیسے وان فاتح نے دیے تھے ان سے اگر وہ ہر ہفتے کوکو پھل لے کر چیتالیہ کو دے تو وہ کتنے عرصے میں ختم ہو قریباً چار ماہ میں اور اس کے بعد اس نے گہری سانس لی اور موبائل اسکرین پہ وہ ای میل کھولی جو صبح اس سے موصول ہوئی تھی وان فاتح نے وہ چار روز قبل بھیجی تھی مگر اسکیڈول کر دینے کے باعث وہ آج اس تک پہنچی تھی ایڈم میرا سیکرٹری عثمان اب تک ایک خطیر رقم تمہارے حوالے کر چکا ہوگا میں چاہتا ہوں کہ تم اس رقم سے ہر ہفتے تالیہ کو چاکلیٹس اور کوکو پھل بھجوایا کرو وہ جہاں بھی ہو اس کو یہ ہر ہفتے ملنا چاہیے بیس تاریخ کو اس کی سالگرہ ہے میں چاہوں گا کہ تم بیس تاریخ سے اس کام کو شروع کرو اور جب تک یہ پیسے تمہارے پاس ہوں تم یہ کرتے رہو فقط تمہارا وقت کا ساتھی وہ ای میل صبح سے کئی دفعہ پڑھ چکا تھا تالیہ کو پھل بھجوانے کے بعد بھی وہ اسے بار بار کھولتا تھا انہوں نے یہ کیوں نہیں لکھا کہ وہ اسے معلق کیوں کر گئے ہیں یہ کیوں نہیں بتایا کہ اسے کوکو پھل بھیج کے وہ بار بار اسے اپنا آپ کیوں یاد دلانا چاہتے ہیں ایسے تو وہ کبھی آگے نہیں بڑھ پائے گی نئی زندگی نہیں شروع کر پائے گی اوہ وان فاتح آپ نے ایسا کیوں کیا اس نے موبائل جیب میں ڈالا اور گیلی سڑک پہ تیز تیز قدم بڑھانے لگا گھروں کی کتار کے آگے ننے ننے باغیچے بنے تھے بارش نے ان سب کو بھی دھو کے نکھار ڈالا تھا ایڈم سر سری نگاہوں سے اعتراف کا جائزہ لیتا جیبوں میں ہاتھ ڈالے چلتا جا رہا تھا جب وہ رکا اس کے گھر سے دو گھر چھوڑ کے ایک گھر کے باہر پتھریلی چوکی پہ ایک نو بچی بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی ہاتھ میں قلم بھی تھا جس سے وہ بار بار کچھ انڈر لائن کرتی بارہ تیرہ سالہ بچی نے ابھی تک اسکول کا یونیفارم پہن رکھا تھا کتاب کا سرور دکھائی دے رہا تھا اس لیے اس کے قدم رکے پھر دھیرے دھیرے چلتا وہ اس کے قریب آیا لیزا نرمی سے ہمسایوں کی بچی کو پکارا تو اس نے سر اٹھایا ایڈم آبنگ پھر بھویں بھینچی آپ مختلف لگ رہے ہیں یہ بالوں کو کیا کیا تم اسے چھوڑو یہ بتاؤ کیا پڑھ رہی ہو دھڑکتے دل سے پوچھا یہ لڑکی نے کتاب اٹھا کے دکھائی بھوری جل پہ سنہری رنگ سے واضح لکھا تھا بنگا رایا ملایو ملایا کا پھول از آدم بن محمد یہ ایک تاریخی داستان ہے جو ہمارے کورس میں شامل ہے اچھا وہ داسی سے مسکرایا کیسی کتاب ہے یہ خام خواہ میں ہی مورخ نے لکھی ہے وہ منہ بنا کے بولی تو ایڈم کی مسکراہٹ غائب ہوئی پتہ نہیں یہ کیوں اتنی موٹی تاریخی کتابیں لکھی جاتی ہیں وہ کون سا سلطان کس سن میں مرا کون سی جنگ کس تاریخ کو ہوئی ایک دم بیکار بھلا پوچھو جب بھی ہوئی ہو جنگ اس کے بارے میں علم ہونے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا اوپر سے اتنا مشکل ٹیسٹ آتا ہے اس سے دل کرتا ہے اس مورخ کو بھرے چوک میں الٹا لٹکا کے بس تم ساری زندگی نکمی اور جاہل رہنا وہ سرخ پر کانوں کے ساتھ چمک کے بولا ہمسایوں کے گھروں سے مرغیوں کے انڈے اور محلے کی دکان سے چاکلیٹ چرا چرا کے کھاتی رہنا تمہیں کتابوں کی اہمیت پتہ ہوتی تو یوں مرمر کے پاس نہ ہوتی ہوں یہ لٹکائیں گی مورخ کو بچی نے جواباً زور سے کہہ کر سر جھٹکا اور چہرے کے آگے کتاب کر لی ایڈم نے پیر پٹکا زیادہ بلند آواز میں کیا اور برے برے منہ بناتا آگے بڑھ گیا وہ گھر میں داخل ہوا تو بادل چھٹنے لگے تھے اور دھوپ نکل رہی تھی سفید بلی گھاس پہ انگڑائیاں لیتی سستانے میں مصروف تھی ڈربے کے اندر بیٹھی جو کنی سی باہر جھانکتی بلی کو دیکھ رہی تھی اپنے بچے اس نے پروں کے قریب دبا رکھے تھے ایڈم نے پنجرے پہ رکھے مرتبان کا ڈھکن کھولا خوراک کی مٹھی بھری اور جھک کے جالی سے اندر پھینکی چوزے چو فوراً سے دانوں کی طرف لپکے کیا صبح ہی صبح جاب ڈھونڈنے نکلے تھے ماں اس کے عقب میں کبا کھڑی ہوئی اسے علم ہی نہ ہوا بس مسکراتے ہوئے چوزوں کو دیکھتا رہا ایڈم نوکری ڈھونڈ رہے ہو نا ایبو کے چہرے پہ تشویش تھی وہ جھاڑو ہاتھ میں لیے آستینے اوپر چڑھائے کام کے غالباً درمیان سے اٹھ کے آئی تھی نوکری کرنے سے کیا ہوگا ایبو اس کی نظریں چوزوں پہ جمی تھی جو پھدک پھدک کے دانے چگ رہے تھے پھر وہی مایوسی کی باتیں غلط مایوسی کی بات نہیں کر رہا سوال پوچھ رہا ہوں نوکری کرنے سے گھر میں دانہ آئے گا نا وہ اس کی طرف گھما تو چہرے پہ سنجیدگی تھی ہاں بیٹا تم پیسے کمانے لگو گے تو شادی کر سکو گے پھر اپنے بچے پال پوس سکو گے خوشحال رہو گے یعنی نوکری صرف کمانے اور بچے پال لینے کے لیے کی جاتی ہے مگر ماں وہ تو جانور ہوتے ہیں جو صرف کھانے اور بچے پیدا کرنے کے لیے زندہ رہتے ہیں وہ الگ بات ہے ایڈم ایبو نے سمجھانا چاہا مگر پنجرے کے سامنے کھڑا ایڈم اس کی نہیں سن رہا تھا میں سیکیورٹی گارڈ کی نوکری ڈھونڈ رہا ہوں ماں میں نوکری ضرور کروں گا پیسے بھی کماؤں گا اور کیا پتا کوئی بڑا خزانہ بھی میرے ہاتھ لگ جائے لیکن ماں کیا انسان کی زندگی میں کوئی بڑا مقصد نہیں ہونا چاہیے جو اس کو جانوروں اور پرندوں پہ فوقیت عطا کرے کوئی تو فرق ہم میں ہونا چاہیے نا ہاں ضرور تم با مقصد نیک کام بھی کرو زندگی میں لیکن نوکری الگ چیز ہے نیک با مقصد کام اور نوکری ایک ہی چیز کیوں نہیں بن سکتے ماں اس سوال کا جواب میرے پاس خود بھی نہیں ہے مگر آج کل میں اکثر یہی بات سوچتا ہوں پھر اس نے گہری سانس بھری اور ایک نظر پنجرے پہ ڈالی چوزے دانہ چگ چکے تھے اور اب مٹی میں آگے پیچھے پھیر رہے تھے کیا ایڈم بن محمد ان ننے پرندوں سے بھی گیا گزرا تھا وہ داسی سے سوچے گیا آسمان خوب بارش برسا اب ہلکا ہو چکا تھا بادل چھٹ چکے تھے دھوپ نکل آئی اور ایسے میں پارلیمان کی عمارت فخر سے سر اٹھائے کھڑی تھی۔ ٹاور کے اندر میں لفٹس لگی ایک لفٹ کے دروازے کھلے تو اندر سے وان فاتح باہر نکلا۔ سامنے طویل کوریڈور تھا جس میں بتیاں جلی تھیں اور چند افراد آ جا رہے تھے فاتح موبائل کوٹ کی جیب میں ڈالتا عثمان سے کہہ رہا تھا مجھے اس نئے لیجسلیشن کا ڈرافٹ اپنی میز پہ چاہیے سر وہ تو میں نے آپ کو ہفتے والے روز ہی دے دیا تھا ہاں آف کورس فاتح نے گہری سانس لیا اور پیشانی چھوئی پھر تیز قدم اٹھاتے عثمان کی طرف جھک کے کہا مگر درمیان میں اتوار کا دن آ گیا جو میں نے ملاقہ میں گزارا کبھی ایسا ہوا تمہارے ساتھ عثمان کہ تم صرف ایک رات کے لیے سو اور جاگو تو لگے ایک زمانہ بیت چکا ہے ساتھ ہی جھرجھری لے کے سر جھٹکا کبھی میں بہت تھکا ہوا ہوں تو ایسے لگتا ہے سر عثمان نے اٹک اٹک کے جواب دیا اور پھر فاتح کو دیکھا وہ گرے سوٹ اور ٹائی میں ملبوس تھا گیلے بال دائیں طرف کو جما رکھے تھے اور آنکھوں کے قریب زخم کنسیلر لگا کے چھپا رکھا تھا وہ اپنے ساتھ کھڑے ایک کارکن سے یوں دل کی بات پہلے نہیں کیا کرتا تھا یہ عادت کب سے پڑی اس کو راہداری میں وہ مڑے تو لیڈر آف اپوزیشن کا آفس آیا وان فاتح کے قدم سست ہوئے بند دروازے کے سامنے تالیا کھڑی تھی تم ادھر حیرت ہوئی پھر ایک برہم نظر عثمان پہ ڈالی اگر پرس میں پیسے ہوں تو لیڈر آف دی اپوزیشن کے آفس تک پہنچنے کی اجازت مل جاتی ہے فاتح صاحب وہ سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی سپاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی سادہ سفید اسکرٹ بلاؤز پہ سیاہ کوٹ پونی میں بندھے بال دھلا دھلایا چہرہ روئی روئی آنکھوں تلے سرخی وان فاتح پتلیاں سکوڑ کے اسے دیکھتا قریب آیا خیریت تم یہاں کیوں آئی ہو اسے یہ ناگوار گزرا تھا ضروری بات کرنی تھی آپ سے اگر آپ کو مناسب لگے تو میں اندر آ سکتی ہوں نہ بھی لگے تو میں اندر آنا چاہوں گی وہ ہر دھرم لگ رہی تھی آج آر یا پار ہونا تھا فاتح نے ضبط سے پہلے عثمان کو جانے کا اشارہ کیا اور پھر تالیہ کو پیچھے آنے کا کہا اندر آتے ہی وہ سیدھا اپنی کرسی کی طرف گیا بیٹھو تاشا اور بتاؤ کیا بات ہے ہاتھ جھلا کے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا کمرے میں وہ دونوں تنہا تھے کوئی ان کی گفتگو نہیں سن سکتا تھا وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھتی قریب آئی کرسی کھینچی اس پہ بیٹھی مگر پلک تک نہ جھپکی بس اسے دیکھی گئی تاشا جو بھی کہنا ہے تمہیں بس پانچ منٹ میں کہو اور مجھے کام کرنے دو اس سے زیادہ مروت کا مظاہرہ میں نہیں کر سکتا وہ ہموار لہجے میں بولا اسپاٹ آنکھیں تالیا پہ جمی تھی کوئی شناسائی کوئی بیتے زمانوں کا عکس ان آنکھوں میں کچھ بھی نہ تھا آپ جانتے ہیں میں کیا کہنے آئی ہوں اس کی آواز بلند ہو گئی گلا رندنے لگا میں وہ گھر تمہیں نہیں بیچنا چاہتا وہ بات ختم ہو چکی ہے مزید کوئی بات کرنی ہے تو بتاؤ وہ ناراض نہیں لگ رہا تھا بس بیزار تھا یہ بے گانگی بے نیازی تالیہ کا دل ہر دھڑکن کے ساتھ ڈوبنے لگا وہ اداکاری نہیں کر رہا تھا وہ واقعی سب فراموش کر چکا تھا وہ اس کے لیے صرف ایک سطحی بگڑی ہوئی امیر زادی تھی جو بار بار اس کے پیچھے آ رہی تھی یا اللہ اگر اسے واقعی کچھ یاد نہیں تو وہ اس کے بارے میں اس وقت کیا سوچ رہا ہوگا حقیقت کی روشنی ذہن کی کھڑکیوں سے اندر گئی تو اس کے چودہ طبق روشن ہو گئے اس نے تھوک نگلا اور سارے آنسو پی گئی پھر ذرا سنبھل کے بیٹھی میں صرف ایک وضاحت دینے آئی تھی آپ نے وہ سوچ سوچ کے بول رہی تھی نیم اندھیر آفس ایک دم ٹھنڈا لگنے لگا تھا آپ نے مجھ پہ الزام لگایا تھا کہ وہ فائل میں نے چرائی تھی اشر صاحب کے کہنے پہ آپ اپوزیشن لیڈر ہیں حکومتی اراکین پہ الزام لگاتے ہیں تو ثبوت بھی دیتے ہیں مجھ پہ الزام لگانے کا ثبوت نہیں دیا آپ نے مجھے تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں نے ثبوت پولیس کو نہیں دیے خیر فائل میں واپس لے چکا ہوں اس لیے اس ٹاپک کو بند کر دو تو اچھا ہوگا پوچھ سکتی ہوں فائل کیسے واپس لی آپ نے سچے اور ایماندار لیڈر ہیں آپ اپنی ووٹر کے سوال کا جواب دیانت داری سے دینا چاہیے آپ کو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے سوال کرتی میز پہ دونوں مٹھیاں رکھے ہوئی تھی سرد شیشے سے ٹھنڈک سی نکلتی اس کے سارے جسم میں سرایت کر رہی تھی اچھا تو تم نے مجھے ووٹ دیا تھا وہ ٹائی کو ذرا ڈھیلا کرتا کرسی پہ پیچھے بہو کے بیٹھا میرا سوال وہی موجود ہے فاتح صاحب اگر آپ نے سچ بولا تھا کہ فائل واقعی چوری ہوئی ہے تو اتنی جلدی واپس کیسے آ گئی اس نے ٹھنڈے شیشے سے ہاتھ اٹھا کے گود میں رکھ لیے نظریں وان فاتح کی آنکھوں پہ جمی تھی میں نے ایک انویسٹیگیٹر ہائر کیا تھا خوش وہی ازلی بے نیاسی وہ واقعی بھول چکا تھا تالیہ نے بد وقت خود کو سنبھالا دل زخم زخم ہو رہا تھا میں نے آپ کی فائل نہیں چرائی تھی کل بھی کہا تھا اور آج بھی کہوں گی لیکن ٹھیک ہے اس ٹاپک کو بند کر دیتے ہیں آپ مجھے گھر نہیں بیچنا چاہتے آپ کی مرضی بس میرے ایک آخری سوال کا جواب دیانت داری سے دے دے پرس اٹھاتے ہوئے وہ کھڑی ہوئی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اٹھتے ہی اسے احساس ہوا کہ اسے نہیں اٹھنا چاہیے تھا پھر کیوں وہ ہلکا سا مسکرائی وہ اس عادت کو پہچانتی تھی یعنی اس کی صرف نیریٹو میموری کھوئی تھی عادات اور سیکھی ہوئی چیزیں اس کے وجود سے الگ نہیں ہوئی تھی آپ مجھے وہ گھر کیوں نہیں بیچنا چاہتے کیونکہ وہ ایک تاریخی ورثہ ہے اور تم تاریخی چیزوں کو صرف پیسے کمانے کا ذریعہ سمجھتی ہو اور کس لیے ہوتی ہے تاریخ تاریخ سیکھنے کے لیے ہوتی ہے عبرت کے لیے وہ گھر میں اس کو بیچوں گا جو اس کی قدر کرنا جانتا ہوگا اور تم صرف پینٹ کرنا جانتی ہو دونوں کے درمیان میز تھی اور وہ اس کے کناروں پہ آمنے سامنے کھڑے تھے فرش سے اٹھتی ٹھنڈک اس کے پیروں میں سرائیت کرتی اسے برف کر رہی تھی آپ پینٹرز کو کمتر سمجھتے ہیں اس کی ریڑھ کی ہڈی مارے سردی کے دکھنے لگی تاشا وہ میز پہ دونوں ہاتھ رکھ کے جھکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا انیسویں صدی میں ایک امیر گھرانے کی لڑکی الزبتھ تھامسن پینٹ کیا کرتی تھی تب عورتیں اگر پینٹرز بنتی تھیں تو وہ تمہاری طرح عام چیزیں بناتی تھیں پھول انسانی شکل گلدان سینری مگر الزبتھ کی سوچ گہری تھی وہ جنگی پینٹنگز بناتی تھی اور ہاں تب یہ جنگوں پہ مبنی فلمیں نہیں بنتی تھی نہ اس نے جنگیں دیکھی تھی جو اس کو معلوم ہوتا کہ جنگیں کیسے ہوتی ہیں جانتی ہو اس نے اپنی ایک شوہر آفاق پینٹنگ بنانے کے لیے ایک کھیت میں بچوں کو دوڑایا پھر بہت سے گھوڑے خریدے اور ملازموں کو فوجی وردیاں پہنا کے اس میں دوڑایا پھر نقلی لڑائی کروائی اس سے کھیت تباہ ہوا دھول اٹھی میدان کا رنگ بدلا اور وہ ناز و نام میں پلی لڑکی پینٹ کرتی گئی مجھے صرف اس پینٹر عورت نے متاثر کیا تھا وہ لوگوں کو جنگ کی تباہ کاریوں سے روشناس کروانے کے لیے پینٹ کرتی تھی میں پینٹرز کو کمتر نہیں سمجھتا مگر میں صرف ان پینٹر سے متاثر ہوتا ہوں جو کسی بڑے مقصد کے لیے پینٹ کرتے ہیں جیسے الزبت کرتی تھی یکدم ساری ٹھنڈک تالیا کے جسم سے نکلتی گئی اس کا چہرہ دہکنے لگا تنفس تیز ہو گیا وہ آگے بڑھی ہتیلیاں میز پہ رکھ کے اس کے انداز میں جھکی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا آپ یہ بتانا بھول گئے فاتح صاحب کہ السپت نے لارڈ بیلی سے شادی کر لی تھی اس کا تنگ ذہن جاگیردار نواب شوہر سمجھتا تھا کہ عورت کی اپنی سوچ نہیں ہو سکتی وہ اپنی رائے نہیں رکھ سکتی اور اسے پینٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ کبھی الزبت کے ٹیلنٹ اور شوق کی انتہا کو نہیں سمجھ سکا اس نے اپنے نظریات الزبت پہ تھوپنے شروع کر دیے اور اس کا کریئر آہستہ آہستہ ختم ہو گیا شاید اس کا دل مر گیا تھا آپ نہیں جانتے فاتح صاحب ظالم اور بے حص آدمی سے شادی اونچے ارادوں والی لڑکی کو کیسے مار دیتی ہے پرس کا اسٹیپ پھسل کے نیچے آ گیا تھا اس نے اسے کندھے پہ دوبارہ جمایا اور ایک شکوہ کنا نظر اس پہ ڈال دی دروازے کی طرف بڑھ گئی فاتح نے گہری سانس لے کر سر جھٹکا اور کرسی سنبھالی اسے بہت سے کام کرنے تھے شکر کہ وہ مزید وقت ضائع کیے بغیر چلی گئی کیل کے قریب پترا جایا کا شہر تھا کیل کی اکثر سرکاری عمارتیں اب پترا جایا منتقل ہو چکی تھی اور وہ طاقت اور اثر و رسوخ کا ممبا بن چکا تھا بارش کے بعد آسمان صاف ہو چکا تھا مگر تھوڑی ہی دیر میں دھوپ چلی گئی اور ساری شہر پہ ٹھنڈی سی چھایا چھا گئی پترا جایا میں ایک بڑا سا پل تھا جس کے چاروں طرف اونچے ٹاورس بنے تھے دونوں طرف کے سرخ فٹ پاتھ کو اونچے ریلنگ نے مکیب کر رکھا تھا نیچے دریا کی صورت بنی جھیل بہ رہی تھی وہاں سیاح جگہ جگہ کھڑے تصاویر کھنچواتے دکھائی دے رہے تھے مگر وہ سیاحوں کی طرح کھڑی نہیں تھی وہ ریلنگ سے ٹیک لگائے سرخ کارپٹ پہ اکڑوں بیٹھی نیچے بہتی جھیل کو دیکھ رہی تھی سیاہ کوٹ سات زمین پہ پڑا تھا اور ہوا سے پونی جھول رہی تھی خالی خالی سیاہ آنکھیں دور پانیوں پہ جمی تھی اس کے جیسے سارے احساسات برف ہو گئے تھے اور جب برف پگھلی تو ہر شے بہہ گئی وہ خالی ہاتھ خالی دامن بیٹھی تھی سیاہ بورڈ پہ مکی دو قدم اس کے قریب آ کے رکے اس نے سر نہیں اٹھایا بس پانی کو دیکھتی خود فراموشی کے عالم میں بولی میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا سب کھو گیا میرا اس کے ساتھ گزرا اچھا وقت چوری ہو گیا میرے سارے سچ جھوٹ بن گئے وہ مجھے اب پہچانتا بھی نہیں ہے کوئی ایسے کیسے اجنبی بن جاتا ہے ذوالکفلی صاحب شکوا کو نا پلکے اٹھا کے اسے دیکھا وہ سیاہ پینٹ شرٹ میں ملبوس آنکھوں پہ سیاہ چشمہ چڑھائے ہوئے تھا بال جگہ جگہ سے سفید تھے اور چہرے پہ مسکراتے ہوئے جھریاں پڑ رہی کیا ہوا ہے تم فون پہ اتنی ٹوٹی ہوئی کیوں لگ رہی تھی وہ نرمی سے سوال کرتا اس کے سامنے سرخ قالین پہ بیٹھا ایسے کہ ذوالکفی کی پشت جھیل کی طرف اور چہرہ تالیا کی جانب تھا میں زندگی میں پہلی دفعہ اتنی بری طرح ہاری مجھے غلط آدمی سے محبت ہو گئی وہ شادی شدہ تھا اس کے دو بچے تھے اسی لیے میں اس کا خواب نہیں دیکھتی تھی مگر وہ اندکھا خواب سچ ہو گیا وہ مجھے مل گیا لیکن وہ چھوڑ دیتا تو اچھا تھا کم از کم وہ میرا دوست تو رہتا اس کی آنکھوں کے کٹورے پانیوں سے بھرنے لگے مگر اس نے تو مجھے اپنی زندگی سے کاٹ کے پھینک دیا وہ ایسا بے نیاز اور بے حص ہو گیا کہ اسے میری ساری اچھائیاں بھول گئی اسے میری ذہانت میری کوشش سب بھول گیا میں اس کے لیے صفر ہو گئی ہوں بلکہ شاید منفی کا کوئی ہنسا آنسو ٹپ ٹپ گالوں پہ گرنے لگی میں کیا کروں ذوالکفلی صاحب میں اتنی دکھی ہوں کہ میرا دل زندہ رہنے کو بھی نہیں چاہتا میں نے ہر چیز ہار دی ہے میرے پاس کچھ نہیں بچا ذوالکفلی نے سیاہ چشمہ اتارا اور اپنی جھریا زدہ آنکھوں کی پتلیاں سکیڑ کے اس کا بھیگا چہرہ دیکھا کیا اسے تم سے محبت تھی اپنائیت تھی دوستی تھی محبت کا علم نہیں پھر اس کا ایک حادثہ ہو گیا اس کی یاداشت چلی گئی اب وہ مجھے نہیں پہچانتا اس کا ذہن اس وقت تک رک گیا ہے جب تک وہ مجھے نہیں جانتا اس کو یاد ہی نہیں کہ ہم نے ایک ساتھ کن بلندیوں کا سفر کیا تھا اس نے روتے ہوئے سر گھٹنوں پہ ٹکا کے آنکھیں بند کر دی گرم پانی گالوں پہ بہتا محسوس ہوا سارا منظر سیاہ ہو گیا پھر اس میں ذلکفلی کی آواز گونجی کیا تم نے اس کے ساتھ زندگی کی کوئی بلندی دیکھی تھی ہاں وہ روئے جا رہی تھی ساری دنیا ختم ہو گئی تھی اور بس ہم رہ گئے تھے جنگل کے ساتھی محل کے ساتھی قید خانے کے ساتھی اور اب وہ اپنے محل میں واپس جا چکا ہے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وہ اپنی بلندی پہ واپس جا چکا ہے اور میں پاتال میں پڑی ایک بھکارن کے سوا کچھ نہیں رہ گئی تمہیں یہ تصویر یاد ہے آواز پہ اس نے گیلی پلکیں کھولی اور سر اٹھایا تو اندھیرا چھٹا اور سامنے سرخ قالین پہ آلتی پالتی کیے بیٹھا ذلکفی نظر آیا وہ موبائل اسکرین پہ اسے ایک تصویر دکھا رہا تھا منظر دھندلا تھا تالیا نے پلکیں جھپکی تو وہ واضح ہوا یہ تم نے بچپن میں بنائی تھی تم اکثر اسی طرح کی تصاویر بناتی تھی پہاڑی پہ بنے اونچے محل اور نیچے بہتا سمندر تالیا نے اس پینٹنگ کو دیکھا تو آنسو پھر سے بہنے لگے سر سب پہاڑی تعمیر شدہ بھوری لکڑی کا محل اور عقب میں بہتا نیلا سمندر اسے بندہ ہارا کا محل یاد آیا تمہارے سارے محل ایک دوسرے سے مختلف ہوتے تھے پہاڑی کبھی سر سبز ہوتی کبھی بھوری بنجر سمندر کبھی رات کے بارے سیاہ ہوتا کبھی سورج میں نیلا سبز چمک رہا ہوتا مگر جانتی ہو ان سب میں مشترک کیا ہوتا تھا کیا اس نے چونک کے ذوالکفلی کو دیکھا وہ مسکرایا تو اس کی آنکھوں کے گرد جھریاں گہری ہونے لگی تم نے کبھی سڑک نہیں بنائی تالیہ ٹھہر کے اسے دیکھنے لگی سڑک محل تک پہنچنے کے لیے پہاڑی پہ سڑک ہونا ضروری تھی تالیا مگر تم کبھی سڑک نہیں بناتی تھی اس نے بے یقینی سے تصویر کو دیکھا اس پہ واقعی کوئی سڑک کوئی رستہ نہیں بنا تھا جو پیدل چلنے والوں کو اوپر لے جائے اور یہی زندگی ہے بلندی پہ بنے محل تک پہنچنے کے لیے کوئی صاف سڑک موجود نہیں ہوتی پتری تالیا پتری کا مطلب شہزادی دشوار گزار پہاڑی رستوں پہ سہج سہج کے چلنا ہوتا ہے ذرا سا قدم پھسلا تو نیچے سمندر میں گرو گی تالیہ نے آہستہ سے ہتیلی کی پشت سے گال صاف کیے وہ بالکل سن سی اس تصویر کو دیکھ رہی تھی زندگی نے آسان سڑکوں کا وعدہ کر بھی نہیں رکھا پتری اگر تمہیں اس سے محبت ہے تو کسی دوسرے کا رستہ کاٹنے کے بجائے اپنا رستہ خود بنانا ہوگا اس تک پہنچنے کا رستہ آسان نہیں ہوگا بار بار گرو گی زخمی ہوگی اور شاید اس تک پہنچ بھی نہ سکو لیکن کم از کم ایک دفعہ کوشش تو کرو اس کے آنسو رک چکے تھے وہ گمسم سی نظریں اسکرین پہ جمائے ہوئی تھی وہ مجھے اپنی زندگی سے نکال چکا ہے اگر اس کو کسی حادثے نے تم سے الگ کیا ہے اس کے دل کے گدلے پن نے نہیں تو تم اس کا ساتھ کیسے چھوڑ سکتی ہو تو کیا کروں کسی لو لائف بے وقار بے خود عورت کی طرح اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اس کی گرد منڈلاتی رہوں قدرے غصے سے بولی یہ مجھ سے نہیں ہوگا اگر وہ محل پہ رہنے والوں میں سے ہے اور تم اس کے ساتھ تعلق کی بلندی دیکھ چکی ہو تو یہ اسی صورت میں ہوا ہوگا کہ تم بے وقار بے خود عورت نہیں بنی ہوگی اور بلندیوں پہ رہنے والوں کو بلند قد کے لوگ ہی بھاتے ہیں کسی کے ساتھ رہنے کے لیے خود کو بے توقیر کرنا ضروری تو نہیں اور تم اتنی ذہین ہو کہ مجھے یقین ہے تم بہتر رستہ نکال ہی لوگی اگر نہیں نکال سکتی تو میں مان ہی نہیں سکتا کہ تم نے کبھی اس کے ساتھ کوئی بلندی دیکھی تھی تالیا نے چہرہ موڑ کے دور نظر آتی اونچی عمارتوں کو دیکھا دیکھی تھی ہم ایک زمانہ ساتھ رہے تھے پھر میرے باپ نے مجھ سے وہ بلندی چھین لی آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہ سب واپس مل سکتا ہے انسان دل سے کوشش کرے اور اس کی تکنیک درست ہو تو اسے سب مل سکتا ہے نے اسکرین بجھائی اور موبائل واپس جیب میں ڈالا میرا دل ٹوٹ گیا ہے میرے جھوٹوں نے میرا پیچھا کر کے مجھے آن لیا ہے مجھ میں اس دشوار گزار گھاٹی پہ چڑھنے کی ہمت نہیں ہے میں تو بالکل ہار چکی ہوں پتری تالیا میں جانتا ہوں تم اس وقت بالکل مایوس ہو تمہیں اپنا آپ ایک فیلئر لگ رہا ہے لیکن اب بھی اگر تمہارے پاس دو چیزیں ہیں تو تم دوبارہ سے کھڑی ہو سکتی ہو اس نے چونگ کی ذوالکفی کو دیکھا دو چیزیں پہلی چیز تمہاری سینیٹی قائم ہے تم کتنی بھی ٹوٹی ہوئی کیوں نہ ہو کم از کم تم جھیل میں کود نہیں رہی یا لباس چاک کر کے سر میں مٹی نہیں ڈال رہی ساری مایوسی ایک طرف تم اب بھی اپنے حواسوں میں ہو اس کا مطلب ہے تم پھر کھڑی ہو سکتی ہو تالیہ نے اس بات سر کو خم دیا آنسو پھر سے گرنے لگے ظاہر ہے میں جانتی ہوں اگر اس سے مایوس ہو بھی جاؤں تو کہیں دور چلی جاؤں گی مگر ہوا سلامت ہے میری اپنا تماشا نہیں بناؤں گی نہ خودکشی کروں گی پھر توقف سے بولی اور دوسری چیز ساتھ ہی ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے تمہیں اپنی غلطی معلوم ہے اور اس کو اب بھی درست کر سکتی ہو تمہاری غلطی کیا تھی تالیہ اس نے دہرایا میری کریڈیبلٹی نہیں ہے میری بات بے وزن اور بے معنی ہے کیونکہ میں سچ نہیں بولتی تھی اگر میں نے خود کو سچا بنایا ہوتا تو میرے کال معتبر ہوتے اور میری ہر بات پہ وہ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتا دیکھا یہ دونوں چیزیں تمہارے پاس ہیں تمہارے حواس پر قرار ہے اور تمہیں اپنی غلطی معلوم ہے وہ مسکرا کے کہہ رہا تھا اس کے عقب میں بہتی جھیل کے اوپر پرندوں کا گول اڑ رہا تھا تالیا کی نظریں ان پہ جم گئی کیا شدید پچھتاو اور مایوسیوں سے نکلنے کے لیے بس یہی دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں حواس برقرار ہونا اور اپنی غلطی پہچان کے اسے درست کرنے کی کوشش کرنا میرے نزدیک تالیا یہ دونوں کافی ہوتی ہیں اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دہرا رہا تھا تو اب میں کیا کروں کہاں سے شروع کروں یہ میں تمہیں کیوں کر بتا سکتا ہوں وہ حیرت سے مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا مسکراتے ہوئے ذوالکفلی کی آنکھیں مزید چھوٹی ہو گئی تھی تم تالیا مراد ہو اور تالیا کے پاس ہمیشہ پلان بی ہوتا ہے میرے پاس کبھی پلان بی نہیں ہوتا پلان سی ڈی سب بناتی ہوں مگر بی کا خانہ خالی چھوڑتی ہوں سب مجھ پہ اعتبار کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اگر ہر چیز ناکام ہو جائے تو بھی تالیہ کا پلان بھی انہیں مصیبت سے نکال دے گا مگر ذوالکفری صاحب تالیہ کے پاس کوئی پلان بھی نہیں ہوتا اب ہوگا وہ پر یقین تھا چند لمحے بعد ذوالکفری سرخ فٹ پات پہ دور جاتا دکھائی دے رہا تھا اور وہ اسی طرح وہاں اکڑوں بیٹھی جھیل کے اوپر اڑتے پرندوں کو دیکھ رہی تھی بنا کسی بھوج کے وہ ہلکے اور آزاد پرندے اپنے پر پھیلائے فضا کو چیر کے اوپر اڑتے جا رہے تھے اوپر بلندیوں کی طرف سرخ مخروتی مزین شیشوں سے ڈھکی عمارت پوری شان سے کیل کے کاروباری علاقے میں کھڑی تھی ایک آفس میں اشر محمود کنٹرول چیئر پہ بیٹھا لیپ ٹاپ پہ کچھ دیکھ رہا تھا نسک سے تیار گہرے نیلے سوٹ اور ٹائی میں ملبوس بال جیل سے کھڑے کیے وہ اس چھوٹے سے آفس سے مطابقت رکھتا دکھائی نہ دیتا تھا یہ آفس پارٹی عہدے کی وجہ سے اس کو اس عمارت میں ملا ہوا تھا جبکہ اس کا اصل آفس یہاں سے کچھ دور کاروباری مراکز پہ مبنی ایک اونچی عمارت میں تھا وہ آفس شہانہ اور پرتعیش تھا اور اسی کے لاکر سے حالم نے سن باؤ کے گھر کی فائل چرائی تھی جبکہ یہ والا آمسا تھا سر سامنے ہاتھ باندھے کھڑا رملی کھنکارا اشر نے ذرا کی ذرا نگاہ اٹھا کے اپنے ادھیڑ عمر سیکرٹری کو دیکھا میں نے بہت تلاش کیا مگر یہ معامہ حل نہیں کر سکا کہ وہ فائل وان فاتح کے پاس واپس کیسے پہنچی اشر نے گہری نظر رملی پہ ڈالی یہ معامہ تو میں بھی حل نہیں کر سکا بہرحال تم اس کی فکر نہ کرو رملی کے اندر تک اترتی نظروں سے اسے گھورا جو بھی چور ہے چاہے وہ اپنا ہے چاہے وہ دشمن ہے میں اسے ڈھونڈ لوں گا فی الحال تم آج کی نیلامی کی فکر کرو سر ساری تیاری مکمل ہے رملی جوش سے بتانے لگا آج گھائل غزال نیلامی کے لیے رکھی جائے گی ہمارا آدمی جو کہ قابل بزنس مین ہے وہاں بولی لگائے گا وہ بولی کو بڑھاتا جائے گا اور مہنگی قیمت پہ گھائل غزال خرید لے گا چونکہ رقم فوراً نہیں بلکہ دو دن میں ادا کرنی ہوتی ہے اس لیے وہ سودا طے ہوتے ہی دو ماہر ایکسپرٹس کو بلائے گا اور سب کے سامنے وہ گھائل غزال پہ ٹیسٹ کرنا چاہیں گے اسرا بیگم منع کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گی اور ماہرین یہ راز فاش کریں گے کہ پینٹنگ ہے یوں ہمارا بندہ پیسہ دینے سے بچ جائے گا اور اور اور اسرا فاتح کی ساکھ خاک میں مل جائے گی اشر پیچھے ہو کے بیٹھا اور اس کا جملہ مکمل کیا پچھلے دس سال میں اسرا کے بیچے گئے ایک ایک آرٹ پیس کا آڈٹ اور تحقیق شروع ہو جائے گی مقدموں کے انبار لگ جائیں گے اور ان دونوں کے پاس الیکشن کے بارے میں سوچنے کے لیے وقت نہیں ہوگا لیکن وہ لائٹر سے سگریٹ جلاتے ہوئے چونکا جیسے کچھ یاد آیا وہ لڑکی تالیہ مراد وہ بھی یہی پینٹنگ خریدنا چاہتی تھی نا تم اس امر کو یقینی بناؤ گے کہ پینٹنگ ہمارا بندہ ہی خریدے کیونکہ وہ اسرا کی دوستی اور مروت میں ٹیسٹ نہیں کروانے دے گی اور سارا کھیل خراب ہو جائے گا سر بے فکر رہے ہم بولی کو اتنا اوپر لے جائیں گے کہ وہ اس لڑکی کی پہنچ سے دور ہو جائے گی رملی پر اعتماد تھا اشر محمود کے لبوں پہ مسکراہٹ در آئی اسرا اور فاتح اتنے بڑے اسکینڈل میں پھنس جائیں گے کہ ان کی صداقت اور امانت مشکوک ہو جائے گی اور پھر ایشس ایشس وی آل فال ڈاؤن پیالے کے وسط میں راکھ کے ٹکڑے پڑے تھے دہتے انگاروں سے نکلنے والے ٹھنڈے بے جان ٹکڑے جو ابھی ابھی اس نے سگریٹ سے چھلکائے تھے اشر کی نظریں ان پہ جم گئی سرمئی پن میں یادوں کی ملاوٹ گھلنے لگی وہ اس وسیع و عریض پرتعیش آفس میں میز کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا چند برس پہلے کا اشر اس کے بال نسبتاً چھوٹے اور چہرہ کم عمر لگتا تھا سفید براک شرٹ پہ محرون ویسٹ پہنے وہ نقصان تیار لگتا تھا مگر آنکھیں قدرے اداس تھی کنٹرول چیئر پہ محمود صاحب براجمان تھے ادیر عمر چہرے اور برہم آنکھوں والے صاحب جن کی آنکھوں میں ناپسندیدگی تھی آفرین ہے اشر تم اپنا مت سوچنا بس اپنے بہنوئی کی غلامی کرتے رہنا وہ سخت خفا نظر آ رہے تھے اشر نے تجبزب سے کرسی کھینچی اور سامنے بیٹھا باپا بات سمجھانے والے انداز میں بات شروع کی فاتح آبم کے ساتھ کام کرنے سے مجھے بہت فائدہ ہوگا میں تعلقات بنا رہا ہوں نام کما رہا ہوں الیکشن مہم شروع کرنے جا رہا ہوں میں نے بہت محنت کی ہے کل کو وہ ممبر پارلیمنٹ بنیں گے اور پرسوں انہیں مزید اونچا عہدہ ملے گا تو میں بھی نفے میں رہوں گا ان کے سیاسی تعلقات استعمال کر کے اپنے کاروبار کو فائدہ دوں گا ان کو بھی معلوم ہے کہ میرا بھی اسی میں فائدہ ہے اور وہ اس بات سے مطمئن ہے تو کیا تم ساری عمر اس کے غلام بن کے رہو گے محمود صاحب کی تیوری چڑھی میں ان کا پولیٹیکل سیکریٹری ہوں بابا اور میں یہی بننا چاہتا تھا ایک سیکریٹری نہیں سیکریٹری نہیں وہ پیچھے کو ہوا اور گہری سانس لی پھر اٹھی ہوئی گردن کے ساتھ بولا میں کنگ میکر ہوں ان کا سلطان ساز آہ کنگ میکر محمود صاحب نے برہمی سے ناک مکھی سے اڑائی اب کیا تم پہ اتنا برا وقت آ گیا ہے کہ تم ایک سیاست دان کے کنگ میکر بنو گے جانتے ہو کنگ میکر کیا ہوتا ہے جی میں جانتا ہوں اور مجھے یہ کام پسند ہے وہ پرسکون تھا کنگ میکر سیاست میں اس آدمی یا گروہ کو کہتے ہیں جس کا کسی سیاستدان پہ گہرا انفلوئنس ہوتا ہے وہ اپنے عسکری مذہبی سماجی اور سیاسی تعلقات کے ذریعے سیاستدان کو تراشتا ہے اس کو اٹھاتا ہے کامیاب کرواتا ہے اور اس کو طاقت کے مقام پہ پہنچاتا ہے اقدار حاصل کرنے کے بعد بھی اسی کے مشورے سے وزرائے اعظم اور حکمران کام کرتے ہیں کرسی پہ کوئی اور بیٹھا ہوتا ہے اور اس کی ڈوریاں پیچھے سے اس کا سلطان ساز کھینچ رہا ہوتا ہے مگر اپنی ساری صلاحیتوں کے باوجود کنگ میکر خود کبھی سیاسی امیدوار کے طور پہ کھڑا نہیں ہوتا نہ اس کو وام جانتے یا پسند کرتے ہیں میرے بیٹے تم اگر کسی اور شخص کے دائیں ہاتھ بنتے تو میں معترض نہ ہوتا مگر تم وان فاتح کو ایک داد دلوانا چاہتے ہو وہ بے نیاز اور خود غرض شخص ہے وہ تمہیں بھلا دے گا ہم یہ باتیں پہلے کر چکے ہیں باپا مگر دوبارہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تم اس بارے میں سوچو اشر چپ ہو گیا میرا سارا پیسہ پھنسا ہوا ہے بابا آپ کے پاس ابھی بھی اتنا پیسہ نہیں کہ میں فوراً الیکشن کی تیاری کر سکوں آپ کاروباری آدمی ہیں آپ پہ بھی قرض چڑھے گا بل فرض میں ایم پی کے الیکشن کے لیے کھڑا بھی ہو جاؤں تو پیسے کہاں سے آئیں گے وہ جیسے زچ ہوا محمود صاحب نے چونک کے اسے دیکھا یعنی یہ خیال تمہارے ذہن سے گزرتا ہے ان کے تنے تاثرات ڈھلے انسان ہوں باپا طاقت کی خواہش میرے اندر بھی ہے مگر پیسہ کہاں سے لاؤں وہ بے بس تھا آفس میں گہرا سناٹا چھا گیا اشر نے سر جھکا دیا دل برا ہونے لگا اسے ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے تھا تم میری شاپ بیچ دو اشر کا منہ کھل گیا وہ تو آپ کی ہے باپا ہاں مگر میرا سب کچھ تمہارا اور اسرا کا ہی ہے وہ شاپ میں تمہیں دے دیتا ہوں تم اسے بیچ دو وہ تاریخی مقام پہ ہے اور اس کی بہت قیمت ہوگی پھر الیکشن لڑو اور اس پیسے کو استعمال کرو اشر چپ ہو گیا میں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا باپا تو پھر جلدی فیصلہ کرو تمہارے پاس زیادہ دن نہیں ہے اگر تم نے ایک ہفتے میں کاغذات نامزدگی داخل نہ کروائے تو تمہیں پانچ سال انتظار کرنا پڑے گا وہ اس کو سمجھا رہے تھے مگر اشر متامل تھا ایشٹرے میں ٹھنڈی راکھ پھر سے اسے واضح نظر آنے لگی تھی اشر محمود نے سر جھٹکا اور اوپر دیکھا تو نجمی جا چکا تھا وہ اس چھوٹے سے سیاسی آفس میں تنہا بیٹھا تھا ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھر گئی اس نے سگریٹ کی تازہ بنی راک کو پھر سے ایشٹرے پہ جھٹکا اور دہرایا ashes ashes we all fall down حالم کے بنگلے پہ دوپہر پگھل رہی تھی بادل چھٹ چکے تھے اور آسمان صاف تھا ڈرائیو وے پہ بھاری بھرکن داتن سامان کے شاپرز اٹھائے ہامتی کامتی چلتی جا رہی تھی دروازہ کھلا تھا وہ شاپر اٹھائے اندر آئی تو لاؤنج کی ساری بتیاں جلی تھیں دوپہر کے وقت اتنی روشنیاں وہ حیران ہوتی لاؤں عبور کر کے کچن آئی اور شاپر سلیب پہ رکھے پھر ٹھٹک کے رکی اعتراف میں نگاہیں دوڑائیں ہیل والی جوتیاں ادھر ادھر قالین پہ لڑکی تھیں جیولری ٹاپس میز پہ اتار پھینکے گئے تھے سوفے کی حالت سے لگ رہا تھا وہ رات وہیں سوئی ہے ساڑی کی چمچم سوفے پہ بھی گری تھی غرض ہر چیز ابتر تھی تالیا تالیا داتے نے چہرہ اوپر کر کے آواز دی جواب نہ دارد پھر اس نے پریشانی سے فون نکالا اور اسے کال ملائی کال فورن کاٹ دی گئی تھی تالیہ اس کی کال کب کاٹتی تھی بھلا وہ ٹھیک تو تھی نا لیانا دوبارہ کال ملانے لگی مگر درمیان میں اس کے بیٹے عدنان کی کال آنے لگی اس نے فون کان سے لگایا ہاں بولو ماں کیا حال ہے وہ توقف سے بولا ذرا مصروف ہوں تم بتاؤ پھر اسے یاد آیا پیسے پورے مل گئے تھے اس دن ہاں ماں لیکن میں سوچ رہا تھا کہ اگر ساشا میڈم نے اتنے پیسے آرام سے دے دیے ہیں تو وہ رک رک کے احتیاط سے کہہ رہا تھا تو اگر تم ان کی تھوڑی سی منت کر لو تو کیا معلوم اتنی رقم مزید بھی دے دیں دیکھو ماں یہ کم پڑ جائیں گے میرے لیے اور عدنان میں اس وقت شدید پریشان ہوں پلیز تم کچھ دیر کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو لیانا چٹخ کے بولی ساتھ ہی لانچ کی حالت کو تشویش سے دیکھ رہی تھی کیوں کیا ہوا ساشا میری کال نہیں اٹھا رہی پتہ نہیں وہ کہاں ہے کہاں ہونا ہے ماں امیر لوگوں کے اپنے مشغلے ہوتے ہیں عدنان تم بار بار بھول جاتے ہو کہ وہ مجھے بیٹیوں کی طرح عزیز ہے مگر تم نہیں سمجھو گے اس نے کوفت سے فون بند کیا پھر بے چینی اور تشویش سے تالیہ کا نمبر ملانے لگی اب کی بار فون آف ہو گیا تھا کوالالمپور کے اس علاقے میں سڑک کنارے ریسٹورانٹس اور کافی شاپس کی بہتات تھی دونوں اطراف میں بنی دکانوں کے سامنے کرسیاں میزیں بچھا کے گاہکوں کو کھانا پیش کیا جا رہا تھا دوپہر کا وقت تھا اور لنچ بریک کے باعث طرح طرح کے لوگ اس فوڈ اسٹریٹ میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے ایسے میں ایک سوپ پارلر کے سامنے وہ کھڑی تھی سفید اسکرٹ پہ سیاہ کوٹ پہنے سنہرے بالوں کو پونی میں جکڑے اداس مسکراہٹ سے اس پارلر کو دیکھ رہی تنگو کامل کے گھر نوکرانی والا کردار ادا کرنے سے قبل اس نے یہاں نوکری تھی کیونکہ تنگو کامل ادھر اکثر آیا کرتا تھا تالیہ مراد کی ہر چیز پلان کا حصہ ہوتی تھی تالیہ آواز نے اسے چونکایا سڑک کی طرف سے بوڑھا شیف سبزیوں کی ٹوکری اٹھاتا چلا آ رہا تھا اسے دیکھ کے وہ خوشگوار حیرت میں گر گیا تم کب آئی آؤ آؤ اندر آؤ یہاں کہاں کھڑی ہو وہ جو نفی میں سر ہلانا چاہتی تھی شیف کے استرار پہ منع نہیں کر سکی وہ اسے مہلت دینے پہ راضی نہ تھا تھوڑی دیر بعد وہ ریسٹورینٹ کے کچن میں کرسی پہ بیٹھی تھی اور مختصر ساملہ اس کے گر جمع تھا ویٹرس ویٹر ایبک شیف سب اس کو حیرت خوشی اور خفگی سے دیکھتے سوالوں کی بو چھاڑ کر رہے تھے تم بنا بتائے چلی گئی پورے دو ہفتے بعد آ رہی ہو بدلی بدلی لگ رہی ہو تنگو کامل کی ملازمہ نور نے بتایا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے اور تم پاکستان چلی گئی ہو واللہ تالیہ ہم تمہیں بہت یاد کرتے ہیں تم کیسی ہو بوڑھا شیف بہت اپنائیت سے کہہ رہا تھا تالیہ نے اداس مسکراہٹ اس خالی کاؤنٹر سلیب کو دیکھا کبھی وہ اس پہ چوکری مارے بیٹھی ہوتی تھی ان کو ایمانداری کی تلقین کرتی تھی گانے گاتی تھی سوپ اور باتیں بناتی تھی اور آج وہ کرسی میں اس پہ سنبھلے ہوئے انداز میں بیٹھی تھی قسمت مجھ پہ مہربان ہوئی اس نے ان کے سوالوں کے جواب میں متانت سے کہنا شروع کیا میں اپنے ملک واپس چلی گئی اپنے باپا کے پاس وہاں میری شادی ہو گئی اور یوں میں مالی طور پہ بہت مستحکم ہو گئی وہ سچ بول رہی تھی میں نے ان کچھ دنوں میں دولت کی بہت سی ریل پیل دیکھ لی لیکن پھر اس کی آواز میں اداسیاں کھل گئیں پھر میں لیگل طریقے سے واپس آ تو گئی لیکن واپسی کی قیمت مجھے یہ چکانی پڑی کہ میرا شوہر وہ مجھ سے کھو گیا ہیں وہ کہاں گیا اتنی جلدی اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے بس یوں سمجھیں کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا پتا نہیں اس کو میری کیا بات بری لگی خیر اس نے انگلی کی نوک سے آنکھ صاف کی اب میرے پاس کافی پیسہ ہے تو میں ویٹریس جیسی نوکری نہیں کروں گی بلکہ کوئی بہتر کام ڈھونڈوں گی البتہ آپ لوگوں کو میں ہمیشہ مس کروں گی آپ نے اس جگہ نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے یہاں میں نے ہر ایک کو تالیہ ایک سچی اور امانت دار لڑکی ہے کہتے سنا تھا ان الفاظ کو دوبارہ سننے کی خواہش نے مجھ سے بہت بر وقت فیصلے کروائے ہیں وہ ٹھہر ٹھہر کے کہہ رہی تھی اداس نظریں ان سب کے چہروں سے ہوتی در و دیوار پہ لپٹ جاتی تھی بہت کچھ یاد آ رہا تھا کیسے وہ ایک کردار بناتی تھی کیسے وہ اس میں ڈھل جاتی تھی تالیہ میری بچی شیف کی آنکھوں میں آنسو تھے تم جب چاہو واپس آ سکتی ہو ہمارے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے نہ بھی ہو تو میں کھڑکی سے کوداؤں گی داتو سری وہ نم آنکھوں سے ہنس کے بولی تو وہ سارے بھی ہنس دیے اس جگہ نے ایک اور فیصلہ اس کے لیے آسان بنا دیا تھا داتن لاؤنج میں ٹھہر رہی تھی جب پورچ میں کار رکنے کی آواز آئی آواز تالیا کی کار کی تھی اس نے سکون کا سانس لیا اور اپنے بھاری ہفتے کو سنبھالتی دروازے تک آئی تبھی دروازہ کھلا اور تالیا اندر داخل ہوئی وہ سادہ ہولیے میں دھلے دھلائے چہرے کے ساتھ پاٹ سی لگ رہی تھی داتن کو دیکھ کے بس سر کو خم دیا اور آگے بڑھ گئی داتن اس کی طرف گھومی یوں کہ اب دروازے کی طرف اس کی پش تھی تم کہاں تھی تالیا جب میں کوئی اسکیم شروع کرتی ہوں تو سب سے پہلا کام معلوم ہے کیا کرتی ہوں تالیا پر صوفے پہ ڈالتی کہہ رہی تھی داتن نے الجھ کے اسے دیکھا تالیہ نے جو کردار ادا کرنا ہوتا ہے میں اس کی پروفائل لکھتی ہوں اور پھر خود کو اس میں ڈھال لیتی ہوں آج میں پرانے سوپ پارلر گئی تو مجھے یاد آیا کہ میرا ہر پلان میری پروفائل پہ انحصار کرتا ہے میں جانتی ہوں تالیہ تم مجھے یہ سب کیوں بتا رہی ہو تالیہ پرس رکھ کے مڑی اور سادگی سے اسے دیکھا میں تمہیں نہیں بتا رہی داتن داتن چونکی پھر دروازے کی طرف گھومی کھلی چوکھٹ سے دھوپ اندر آ رہی تھی اور وہاں ایڈم کھڑا تھا اندر آ جاؤ ایڈم ہمارے پاس وقت کم ہے وہ بے نیازی سے کہتے ہوئے لاؤنج کے کونے میں بنے دروازے تک چلی گئی ایڈم نے داتن کو دیکھ کے سلام کہا اور پھر تائرانہ نظریں اعتراف میں دوڑائیں داتن شل ہو گئی تھی وان فاتح کا باڈی مین اب اندر داخل ہو رہا تھا اس کے بال بے حد چھوٹے ہو گئے تھے سادہ پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا اور جیبوں میں ہاتھ ڈالے دلچسپی سے تالیا کے گھر کا جائزہ لے رہا تھا نیچے میرا ورک روم ہے تالیا نے کونے والے دروازے کے ساتھ بنے چوکٹے پہ انگوٹھا رکھا اور پھر کوٹ دبایا برقی دروازہ کھل گیا نیچے زینے تھے وہ زینے اترنے لگی تو بتیاں خود بخود جلنے لگی تو آپ جو بھی چراتی ہیں وہ نیچے محفوظ کرتی ہیں جب وہ نوجوان بھی سیڑھیوں پہ نیچے اترنے لگا تو داتن کو ہوش آیا وہ ہڑبڑا کے ان کے پیچھے لپکی ورک روم کی ساری بتیاں روشن ہو چکی تھیں وہاں بہت سے ڈبے رکھے تھے جن میں سامان محفوظ تھا ایک دیوار پہ بڑے بڑے سے لاکر بھی بنے تھے جن کے ہر خانے کے مختلف کوٹ تھے درمیان میں بڑی سی ورک ٹیبل تھی تالیہ نے کوٹ اتار کے ایک کرسی کی پشت پہ ڈالا اور کونے سے ایک وائٹ بورڈ کھینچ سامنے لائی اسٹینڈ پہ لگا وائٹ بورڈ اس نے دیوار کے سامنے رکھا اور پھر سیاہ مار کر اٹھایا تالیہ میں تم سے بات کر سکتی ہوں داتن ہامتی ہوئی سیڑھیاں اتر کے نیچے آئی ساتھ ہی بار بار ایڈم کو گھور رہی تھی جو اس کے کمرے کے کو دیکھ رہا تھا ایڈم سب جانتا ہے اور یہ میرے نئے اسکیم میں میرا ساتھ دے گا تالیا بورڈ پہ کچھ لکھتے ہوئے بولی تو داتے نے بے بسی سے اس کی کوہنی چھوئی تالیا تم اس پہ کیسے اعتبار کر سکتی ہو وہ دبی سرگوشی میں بولی مجھے آواز سنائی دے رہی ہے ویسے وہ کندھے اچکا کے بولا تو داتے نے پلٹ کے اسے بس کھا جانے والی نظروں سے گھورا داتن پدوکا تالیا اس کی طرف گھومی اور احسان سے کہنے لگی ایڈم میرا دوست ہے بلکہ اب ایڈم فیملی ہے مجھے اس پہ مکمل اعتماد ہے وہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گا مگر تالیہ تم اس کو کیسے کسی اسکیم میں شامل کر سکتی ہو اور اسکیم ہے کیا داتن تالیہ نے اس کے دونوں کندھوں کو تھاما اور اس کی آنکھوں میں جھانکا میں نے تم سے بہت دفعہ کہا تھا کہ میں اس جھوٹ اور خیانت داری کے کام کو ترک کرنا چاہتی ہوں تم نہیں مانے جو اس اب ہم کھیلنے جا رہے ہیں وہ سچائی اور ایمانداری سے کھیلا جائے گا اگر تم خود کو وہ رستہ چھوڑنے کے لیے تیار کر سکتی ہو تو یہاں بیٹھو ہم تمہیں سب بتا دیں گے لیکن اگر تم تیار نہیں ہو تو کچن میں جاؤ اور میرے لیے کچھ کھانے کو لاؤ مجھے بہت بھوک لگی ہے کم از کم میری توانائی برقرار رکھنے کی حد تک تو تم میری مدد کر سکتے ہو دانتیں بالکل ٹھنڈی پڑ گئی دھیرے سے ایسے بات نے سر ہلایا پھر گھنگریالے بال سیاہ کان کے پیچھے اور آستی مڑ گئی جاتے جاتے بھی وہ ایک جارحانہ قسم کی گھوری ایڈم پہ ڈالنا نہیں بھولی تھی ایڈم نے جلدی سے نظریں لیں اور تالیا کی طرف متوجہ ہوا آپ نے اتنی جلدی میں بلایا میں بتا نہیں سکا صبح وہ کوکو پھل داتن چلی گئی تو وہ کہنے لگا مگر میں کام کے وقت کام کے علاوہ بات نہیں کرتی یہ دیکھو ایڈم پات سے انداز میں کہتے اس نے ایک فائل ایڈم کی طرف اچھالی ایڈم نے فائل تھامتے اس کی آنکھوں میں دیکھا دونوں میں اس کے کنارے پہ آمنے سامنے کھڑے تھے تالیا کی آنکھیں سپاٹ تھیں اور ایڈم کی متاثر آپ ٹھیک ہیں نا شاہی مورخ کو شہزادی کی فکر ہوئی ہاں میں ٹھیک ہوں اور تم جانتے ہو اب میں جھوٹ نہیں بولتی وہ سنجیدہ تھی اس بارے میں میری رائے ابھی محفوظ ہے پھر فائل کھولی اور صفحے پلٹانے لگا یہ تالیہ مراد تنگو کامل کی ملازمہ کی پروفائل ہے تنگو کامل کا خاندان اور سوپ پارلر والے اس تالیہ کو جانتے تھے مولیا کو بھی میں نے حالم بن کے یہی فائل بھیجی تھی اوکے اس کا کیا کرنا ہے تالیہ نے مارکر اس کی طرف بڑھایا اور فائل اس سے لے لی میں اس پروفائل جیسی نہیں ہوں اس لیے مجھے نئی پروفائل بنانی ہے سچائی اور ایمانداری کے ساتھ تم لکھتے جاؤ ایک دم سے وہ جیسے قدیم ملاقہ میں چلا گیا فضا میں مانوس سی خوشبو آنے لگی محل کا باغیچہ روش پہ ٹلتی شہزادی جس کا تاج اور زیورات دھوپ میں چمکتے تھے اور قلم سے الفاظ کاغذ پہ گھسیٹتا شاہی مورخ جو اس کے پیچھے پیچھے چلتا تھا لکھو ایڈم اس کی آواز پہ چونکا سفید اسکرٹ بلاؤز اور پونی میں بندھے بالوں والی لڑکی میز کے گرد ٹہلتی فائل کھولے لکھوا رہی تھی ایڈم نے غیر ارادی طور پہ سر کو تعظیم میں خم دیا پھر مارکر لے کر وائٹ بورڈ تک آیا تالیہ مراد تالیہ فائل سے پڑھتی شروع ہوئی وہ پہلے فائل کے الفاظ پڑھتی پھر اسے مختلف الفاظ لکھواتی تالیہ مراد اس کا تعلق کشمیر سے ہے تالیہ بنت مراد راجا اس کا تعلق ملاقہ سے ہے ایڈم تعمیل کرتے ہوئے مارکر سے سفید بورڈ پہ الفاظ اتار رہا تھا تین ماہ سے تنگ و کامل کی ملازمہ ہے زیادہ پڑھی لکھی نہیں مگر انگریزی اور ملے زبان ٹھیک سے بول لیتی ہے وہ پچھلے کئی سال سے کیل میں مقیم ہے وہ نہ صرف تعلیم یافتہ ہے بلکہ اس کو آداب معاشرت سے مکمل آگاہی ہے تالیہ میز کے گرد ٹہل کے لکھوا رہی تھی وہ چار زبانیں بول اور لکھ لیتی ہے اور اس کو آرٹ کی گہری سمجھ ہے بہت باتونی لڑکی ہے قدرے بے وقوف اور جلد باز وہ بہت ذہین ہے اسے لمبے لمبے صبر آزما کھیل کھیلنے کی عادت ہے اور وہ انسانوں کے لالچ کو اندر تک پڑھ لیتی ہے آدھا دن تنگو کامل کی ملازمت کرتی ہے اور شام میں ایک ریسٹوران میں بطور ویٹرس کام کرتی ہے کشمیر میں اس کا لمبا چوڑا خاندان ہے جس کی کفالت یہی کرتی ہے لکھو اعلی خاندان سے تعلق رکھنے کے باعث اسے بے پناہ دولت ورثے میں ملی ہے وہ کوئی جاب نہیں کرتی بلکہ سوشلائٹ ہے اور مختلف چیریٹی ورکس میں حصہ لیتی ہے اس کا کوئی خاندان نہیں ہے جو اس کی کمزوری بنے کمرے میں یا تالیہ کی آواز تھی یا شاہی مرخ کے سفید بورڈ پہ مار کر گھسیٹنے کی جو کماتی ہے اپنے خاندان کو بھیج دیتی ہے خود عام کپڑوں اور جوتوں میں خوش باش گھوم رہی ہوتی ہے لکھو کہ تالیا صرف اپنے لیے کماتی ہے اپنے لیے جیتی ہے شہزادیوں کی طرح رہتی ہے اور قیمتی چیزیں اڑتی پہنتی ہے تالیہ کو سوپ بنانے اہمکوں کی طرح بولنے اور ہر چپکلی کاکروچ کو دیکھ کے چیخے مار مار کے رونے کے علاوہ کچھ نہیں آتا لکھو کے تالیا کو تیر اندازی اور تلوار زنی کے علاوہ پینٹنگ اور مجسمہ سازی میں بھی مہارت حاصل ہے وہ اتنی بہادر ہے کہ ایک تیر سے کوموڈور ڈریگن کو ہلاک کر سکتی ہے ہر فکرے کے ساتھ تالیہ کی آواز بلند ہو رہی تھی اندر جیسے بہت سا غصہ تھا جو ابل ابل کے آ رہا تھا ایڈم بار بار ایک خاموش نظر اس پہ ڈالتا تھا اسے اس کی فکر ہو رہی تھی وہ ایسی لڑکیوں میں سے ہے جن کے پاس اچھی شکل اور دراز قد کے علاوہ کوئی خصوصیت اور صلاحیت نہیں ہوتی نہ ذہانت نہ تعلیم وہ ایسی لڑکیوں میں سے ہے جو ہمت نہیں ہارتی بہادری سے ہر مشکل کا سامنا کرنے کی ترکیب ڈھونڈتی ہے ان کو اپنی تکمیل کے لیے کسی مرد کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے باوجود تنگ و کامل ہو یا سوپ پارلر والے سب تالیا سے محبت کرتے ہیں میں یہ دیکھ کے بہت حیران ہوا کہ کم ذہن کم علم اور سادہ سی لڑکی پہ سب اتنا اعتبار کیوں کرتے ہیں مگر اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ ایماندار سچ بولنے اور خیال رکھنے والی لڑکی ہے خوش اخلاق اور ہنس انہی خامیوں کی وجہ سے وہ زندگی میں کبھی ترقی نہیں کر سکی اور نہ کر سکے گی اگلی سطور پڑھ کے وہ چند لمحے تک خاموشی سے فائل فائل پہ سر جھکائے کھڑی رہی ایڈم کھلا مار کر لیے منتظر سا اسے دیکھے گیا پھر نے بند اور چہرہ اٹھا کے جیسے حقیقت کا سامنا کیا لکھو کہ تالیا بنتے مراد کی انہی خوبیوں کی وجہ سے اس سے دل سے کوئی محبت نہیں کرتا ایک بے حد شاطر ہنرمند اور پر اعتماد لڑکی جو کسی سے نہ ڈرتی ہو اسے لوگ مشکل سے ہی پسند کرتے ہیں کیونکہ مرد عورتوں کو مضبوط بننے کے لیے تو کہتے ہیں لیکن وہ خود کو ان مضبوط عورتوں کے لیے تیار نہیں کرتے لکھو کہ وہ اب جھوٹ نہیں بولتی اور ایمانداری سے معاملات ڈیل کرنا چاہتی ہے اور اسے خود بھی نہیں معلوم کہ ان خوبیوں کے ساتھ وہ کبھی ترقی کر بھی سکے گی یا نہیں پروفائل ختم ہو چکی تھی اس نے فائل میز پہ ڈال دی اور وائٹ بورڈ کو دیکھا جہاں ایڈم کا ہاتھ زراعت سے چلتا الفاظ رقم کر رہا تھا پھر وہ پیچھے ہٹ گیا اور تالیہ قریب آئی اس کی آنکھیں ان الفاظ پہ جمی تھی کیا یہ پروفائل من گھڑت ہے چیتالیا یا اب آپ ایسی ہی بن چکی ہیں کیا تم اب تک یہ نہیں جان پائے وہ الفاظ کو پڑھتے ہوئے بولی داتن ٹرے لیے نیچے آئی اور اسے میز پہ رکھا پھر کرسی کھینچی اور کوہنیاں میز پہ رکھے ناراض سی بیٹھی ایڈم نے ایک نظر ٹرے کو دیکھا اور پھر تالیا کی پشت کو آپ کچھ کھا لیں چیتالیہ ساتھ ہی چاکلیٹ براؤنیز کی پلیٹ اس کی طرف دھکیلی داتن اسے گھورتے ہوئے قریب ہوئی یہ براؤنیز میں اپنے لیے لائی تھی تالیا اتنی ساری چاکلیٹ اور میٹھا نہیں کھاتی وہ گرل چکن کھائے گی ایڈم نے بہت ضبط سے جواباً سرگوشی کی ان کو چاکلیٹ سب سے زیادہ پسند ہے شاید آپ نہیں جانتی تالیا کھانا کھا لو داتے نے بلند آواز میں پکارا تو وہ جو وائٹ بورڈ پڑھنے میں مصروف تھی چونکی اور پلٹی پھر میز پہ رکھی اشیا کو متلاشی نظروں سے دیکھا ٹرے تک جھکی اور گرل چکن کی پلیٹ اٹھا کے واپس وائٹ بورڈ کی طرف مڑ گئی داتے نے فاتحانہ نگاہوں سے ایڈم کو دیکھا اس کو چاکلیٹ پسند ہے لیکن وہ اپنی ہر پسند کو عادت نہیں بنا لیتی اس کے تو جیسے اندر تک تمانیت بکھر گئی اور ایڈم اندر تک جل گیا اور کچھ بس اتنا کہ داتن اس کی طرف جھکی اور اسے گھورا یہ وائٹ بورڈ پہ تالیا نے کوموڈو ڈریگن کو ایک تیر سے ہلاک کرنے کا لکھا ہے وہ سچ ہو یا نہ ہو اگر تم نے میری تالیا کو کبھی نقصان پہنچایا تو واللہ میں تمہیں کسی بھوکے ڈریگن کے سامنے ڈال دوں گی پھر ایک بات میری بھی سن لے وہ بھی اس کے قریب جھکا ایڈم بن محمد کو کوموڈو ڈریگن سے ڈر نہیں لگتا اس لیے آپ اپنی دھمکی اپ گریڈ کرنے کے بارے میں سوچیں داتے نے ہم میں سر جھٹکا تالیا کی طرف متوجہ ہوئی وہ اپنی پروفائل کو ذہن نشین کر کے ان کی طرف گھوم چکی تھی اور سنجیدگی سے لائے عمل بتا رہی تھی داتن میں جانتی ہوں اس کام میں تم ہمارا ساتھ نہیں دو گی نہ میں تمہیں ساتھ چلنے کے لیے کہوں گی مگر تمہیں یہیں سے ایک کام کرنا ہوگا میں تمہیں ٹیکسٹ کر رہی ہوں ساتھ ہی موبائل پہ بٹن دبائے تو داتن کے فون کی ٹون بجی اس نے اینک لگائی اور اسکرین دیکھی پھر اینک اتاری اور تالیہ سے بولی کام ہو جائے گا پھر ایک جتاتی نظر ایڈم پہ ڈالی ہم کہاں جا رہے ہیں جتالیہ جی وہ قدرے حیران تھا اسرا کے گھر نیلامی میں آج گھائل غزال کی نیلامی ہے اور مجھے اس کی سب سے بھاری بولی لگانی ہے تاکہ اشر کے بندے اسے نہ خرید سکے کیونکہ وہ پینٹنگ کو ٹیسٹ کروا کے اسرا کو بے عزت کرنا چاہیں گے میں تیار ہونے جا رہی ہوں وقت کم ہے وہ بے نیازی سے کہہ کے زینوں کی طرف بڑی تو ایڈم نے الجھن سے پکارا مگر ہمیں مسز اسرا کو اس نقلی پینٹنگ کو نیلامی پہ رکھنے سے روکنا چاہیے اگر آپ اسے نہ خرید سکیں اور ان لوگوں نے وہ خرید لی تو کیا ہوگا ایڈم جب میں مشورہ مانگوں تب دینا ابھی کھانا کھا لو وہ بے نیازی سے کہہ کے زینے چڑھنے لگی ایڈم نے خفکی سے اسے دیکھا پھر داتن کو جو فاتحانہ مسکراہٹ سے اسے ہی دیکھے جا رہی تھی تالیہ کے پلانس میں تالیہ کی مرضی چلتی ہے لڑکے بہت شکریہ وہ جل کے بولا داتن کے اندر تک ٹھنڈ پڑ گئی تھی وان فاتح کی رہائش گاہ کی لان میں تقریب کے انتظامات ہو چکے تھے اور مہمانوں کی آمد آمد تھی بڑے بڑے شو کیسز میں قیمتی نوادرات اور پینٹنگ سجی تھی جن کے گرد لوگ گھوم پھر کے ان کو دیکھ رہے تھے چوکس سیکورٹی اہلکار جگہ جگہ تعینات تھے وان فاتح اپنے کمرے میں موجود تھا سنگھار میں اس کے آئینے کے سامنے وہ کالر کھڑی کیے ٹائی پہن رہا تھا پھر آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے ٹھہرا انگلیوں سے گردن کی پشت کو ٹٹولا ابھرا ہوا گول نشان واضح محسوس ہوتا تھا اس کی آنکھوں میں بے بس سی الجھن ابھری یہ زخم یہ نشان پھر اس نے سر جھٹکا جن لڑکوں سے ہاتھا پائی ہوئی تھی یقیناً انہوں نے ہی یہ چوٹ دی ہوگی یا شاید یہ پرانی ہو اور اس نے پہلے نوٹس نہ کی ہو پھر ایک دم وہ چونکا تائی وہیں گردن میں چھوڑے اس نے موبائل اٹھایا اس کی سوشل میڈیا ٹیم نے ملاقہ کے ساحل پہ چار روز قبل فاتح سے ملاقات کرنے والے نوجوان کی تصاویر شیئر کی تھی یقیناً اس نوجوان نے تصاویر سوشل میڈیا پہ لگائی تھی جن سے معمول کے مطابق اس کی ٹیم نے انہیں آفیشیل ہینڈل پہ پوسٹ کر دیا تھا فاتح نے تیزی سے ان تصاویر کو کھولا پھر دو انگلیوں سے بڑا کیا ایک تصویر ساحل پہ چلتے وان فاتح کی پشت سے کھینچی گئی تھی جس میں اس کی سفید شرٹ ہوا سے پھڑ پھڑا رہی تھی اور گردن صاف دکھائی دیتی تھی وہ بالکل صاف اور بے داغ تھی فاتح کے ابرو اکٹھے ہوئے یہ شرٹ یہ شرٹ کہاں گئی پولیس اسٹیشن کی ویڈیو میں اس کی سیاہ شرٹ تھی وہ ملاقہ میں صبح اٹھا تب بھی اس کی سیاہ شرٹ تھی مگر اس روز تو اس نے سفید شرٹ پہن رکھی تھی وہ شرٹ کہاں گئی اس نے کوف سے موبائل رکھا اور سر جھٹکا ان لڑکوں نے اسے زخمی کیا ہو گیا کپڑے خون آلود ہو گئے ہوں گے اس نے پھینک دیے ہوں گے یہ اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں کہ وہ اس بارے میں اتنا سوچے وہ اب سنجیدگی سے آئینے میں خود کو دیکھتا ٹائی باندھنے لگا پھر کالر برابر کیے پرفیوم اٹھا کے خود پہ چھڑکا سفید شرٹ پہ گہری نیلی ٹائی رات کی تقریب کی مناسبت سے بھلی معلوم ہو رہی تھی گیلے بال دائیں طرف کو پیچھے کر کے جما رکھے تھے آنکھوں کا زخم ویسا ہی تھا تبھی عقب میں دروازہ کھلا اور اسرا داخل ہوئی جوڑا باندھے کانوں میں آنسو شکل موتی پہنے وہ پیر تکاتے سلور لباس میں ملبوس تھی دو لٹے گھنگریالی کر کے کالوں پہ چھوڑ رکھی تھی مسکراتی ہوئی وہ اس کے قریب آئی اور میز سے کنسیلر کی ڈبی اٹھائی اتنے برس پہلے جو میں نے گیلری بنائی تھی اتنے برس جو سامان اکٹھا کیا تھا آج وہ سب بک جائے گا وہ اداس مسکراہٹ سے کہتی کنسیلر کی ڈبی کھول رہی تھی فاتح نے کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے اس کی طرف رخ موڑا حالانہ کہ اس کی ضرورت نہیں تھی میں تو اب بھی چاہوں گا کہ تم اپنا کام جاری رکھو ہمیں امریکہ میں سیٹل ہونے کے لیے ہم امریکہ نہیں جا رہے ہیں تم جانا چاہو تو الگ بات ہے میں یہی رہوں گا ہم یہ بات کر چکے ہیں اسرا وہ ٹھنڈے انداز میں بولا تو اسرا نے ڈبی سے ذرا سا غازہ انگلی کے پورے پہ لگایا اور پھر اسے فاتح کی آنکھ کے قریب احتیاط سے ملنے لگی تم ضد چھوڑ کیوں نہیں دیتے فاتح تمہارے پاس ویسے بھی الیکشن کے لیے اتنی رقم نہیں ہے اب وہ غازہ اس کی کن پٹی پہ مل رہی تھی زخم دھیرے دھیرے چھپنے لگا پیسوں کی فکر نہ کرو میں سن باؤ والا گھر بیچ رہا ہوں بات ختم وہ ذرا بے رخی سے بولا تو اسرا نے جتاتی مسکراہٹ سے اسے دیکھا تمہیں جلد یا بدیر احساس ہو جائے گا فاتح کہ میں درست ہوں اور تم غلط خیر زخم چھپ گیا تھا اس نے ڈبی رکھی اور مسکرا کے فاتح کو دیکھا جو کچھ ناخوش نظر آتا تھا آج کے دن تم میرا مکمل ساتھ دو گے جیسے میں نے تمہیں سپورٹ کیا ہے اتنے سال تم آج اس سب کا لحاظ کرو گے ظاہر ہے اس نے ٹائی کو دوبارہ کستے ہوئے کندھے اچکائے پھر وہ دونوں ایک ساتھ باہر نکلے سیاہ ٹو پیس میں ملبوس وجی صورت مسکراتے ہوا فاتح اور اس کی کوہنی تھامے سلور چمکتے لباس میں خوش باش سیسٹا وہ دونوں ایک ساتھ چلتے بے حد بھلے معلوم ہوتے تھے پرفیکٹ کپل سر درد کی دوا ملے گی مسز اسرا آواز پہ اسرا چونک کے پلٹی نیلامی کی تقریب شروع ہو چکی تھی لان میں اونچا اسٹیج بنا تھا اور سامنے کرسیوں کی دو کتاریں لگی تھیں درمیان میں گزرنے کا رستہ تھا اولین کرسیوں میں سے دو نشستوں پہ تالیا اور ایڈم بیٹھے تھے ایڈم اس زبردستی کے سوٹ میں غیر آرام دہ سا بیٹھا بار بار گردن موڑے اعتراف میں دیکھ رہا تھا میں اور آپ ایک دفعہ پہلے بھی ایک نیلامی اٹینڈ کر چکے ہیں چیتالیا وہ ہچکچا کے بولا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ماضی خود کو دہرانے نہ لگ جائے دوہرا بھی دے تو کیا ہوا تالیا لمبی گردن سیدھی رکھے چہرے پہ مصنوعی مسکراہٹ سجائے سکون سے بیٹھی تھی اس نے اونچا جوڑا باندھ رکھا تھا اور سیاہ لباس پہن رکھا تھا میک اپ کے نام پہ صرف سرخ لپسٹک لگی تھی البتہ انگلی کی سرخ آنسو شکل انگوٹھی کانوں کی یاقوتی ٹاپس اور گردن میں پڑا ہیرے کا نیکلیس قدیم علاقہ کا وہ زیور اسے مزید دلکش بنا رہا تھا تالیاں کنکیوں سے اپنے دائیں جانب دو نشستیں چھوڑ کے بیٹھی اسرا کو دیکھ رہی تھی جو چمچم چم کرتے لباس میں مسکرا کے اپنے شوہر سے کچھ کہہ رہی تھی وہ بھی مسکرا کے جواب دے رہا تھا فاتح کے ساتھ بیٹھا اشر ان کی بات پہ محظوظ سہستا تھا لوگ تصاویر اتار رہے تھے ان کو سراہ رہے تھے وان فاتح اس کی بیوی اور سالہ پرفیکٹ فیملی کی تکون کیا ان کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھ کے برا لگتا ہے آپ کو ایڈم نے سرگوشی کی تو وہ چونکی وہ قدیم ملے میں مخاطب ہوا تھا جب لوگ آس پاس ہوتے تو وہ دونوں قدیم ملے زبان بولنے لگتے تھے تالیہ کے لبوں پہ مبہم سی مسکراہٹ بکھر گئی نہیں شاہی مورخ کیونکہ میں ان تینوں کے رشتے کی حقیقت جانتی ہوں یہ ایک دوسرے سے بیزار لوگ ہیں پھر گردن موڑ کے اسے دیکھا تمہارے کیا ارادے ہیں اب پتہ نہیں چیتالیا وہ گہری سانس لے کر اسٹیج کو دیکھنے لگا کوٹ اور ٹائی میں ملبوس چھوٹے بالوں اور گندمی رنگت والا ایڈم غیر آرام دہ نظر آتا تھا مجھے لگتا ہے میں دو دنیاؤں میں پھنس کے رہ گیا ہوں سنو ایڈم وہ اس کی طرف ذرا جھکی اور سرگوشی کی ماضی صرف سیکھنے کے لیے ہوتا ہے نہ اس کے خیالوں میں گم رہا جاتا ہے نہ اس سے بالکل فرار حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کل تک کتنی اپسٹ تھیں آپ ایک دن میں خود کو کیسے سنبھال لیا ایڈم بس سے دیکھ رہا تھا وہ بہت ضبط سے مصنوعی مسکراہٹ سجا کے بیٹھی تھی اس سوال پہ محض شانے اچکائے ایک بات تو طے ہے کہ جو بھی ہو جائے تالیا کی ہمت نہیں ٹوٹے گی ایڈم کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اسٹیج پہ کھڑے آدمی نے دائس کے مائک پہ چہرہ جھکا کے اعلان کیا گھائل غزال ساتھ ہی بازو سے اشارہ کیا دو باوردی ملازم آئے اور نادر چھوٹی سی پینٹنگ سٹینڈ پہ رکھ کے چلے گئے سنہرے فریم میں مقید وہ پینٹنگ محض دو بالش جتنی تھی پیچھے اسٹیج پہ لگی بڑی پروجیکٹر اسکرین پہ پینٹنگ کی تعارفی ویڈیو چلنے لگی کس نے بنائی کب بنائی وغیرہ وغیرہ بولی شروع ہوتی ہے پچاس ہزار رنگت سے کیا کوئی اس سے زیادہ پیش کرے گا ویڈیو کے ختم ہوتے ہی میزبان نے جوش سے حاضرین کی طرف اشارہ کیا تالیہ نے اپنی اسٹک اٹھائی جس پہ اس کا نمبر لکھا تھا اور بآواز بلند بولی ایک لاکھ رنگت دو کرسیاں چھوڑ کے بیٹھی اسرا نے مسکرا کے اسے دیکھا فاتح البتہ اسٹیج کو دیکھ رہا اور اشر وہ کنکیوں سے اسرا کو دیکھ رہا تھا دوسری قطار میں بیٹھے ایک صاحب نے اپنا کارڈ بلند کیا ایک لاکھ پچیس ہزار مگر اشر کو اس کی آواز نہ سنائی دی لمحے بھر کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے سے حال لپیٹ دیا گیا اور ماضی کا منظر چلنے لگا وان فاتح کی رہائش گاہ کے سامنے وہ کار میں بیٹھا تھا اور اسٹیئرنگ ویل پہ چند کاغذ رکھے ان کو پڑھ رہا تھا کاغذات نامزد کی اشر محمود بلا آخر اس نے فیصلہ کر لیا تھا یہ کاغذ جمع کروانے کی کل آخری تاریخ تھی اس نے کاغذات کو طے کر کے پینٹ کی جیب میں ڈالا اور باہر نکلا پورچ سنسان پڑا تھا فاتح کی کار وہاں نہیں تھی البتہ اسرا کی کار موجود تھی لان بھی خالی تھا وہ جوش اور مسرت سے اندر داخل ہوا تو لاؤنج میں سامنے آریانہ بیٹھی دکھائی دی وہ چہرہ جھکائے کسی کلرنگ بک میں رنگ بھر رہی تھی لمبے بال چہرے کے اطراف میں گر رہے تھے آہٹ پہ سر اٹھایا تو اشر کو اندر داخل ہوتے دیکھا ہلکا سا مسکرائی اور سر کو خم دے کر سلام کیا آریانہ ممی کہاں ہے وہ مسکراتا ہوا سامنے آیا تبھی اپنے کمرے سے اسرا نکلتی دکھائی دی وہ دونوں ہاتھوں سے کان کا ٹاپس بند کرتی بغل میں پرس دبائے اجلت میں لگتی تھی ایش یہ میں کیا سن رہی ہوں وہ خفا خفا سی ٹاپس بند کرتے قریب آئی اشر کی مسکراہٹ سمٹی کاکا میں باپا نے بتایا کہ تم کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سوچ رہے ہو یقیناً یہ بیکار خیال بھی انہوں نے تمہارے دل میں ڈالا ہوگا خیر میں نے ان کو اچھی خاصی سنا دی ہے بھائی حد ہوتی ہے یہ کوئی تمہارے کرنے کے کام ہے تم جو کر رہے ہو اسی میں ٹھیک ہو وہ برہمی سے کہہ رہی تھی اشر کی مسکراہٹ بالکل معدوم ہو گئی وہ چپ چاپ سننے لگا پاپا کی ہر بات پہ فضول سوچنے نہ لگ جایا کرو ایش وہ تو ہمیشہ سے ہی ایسے تھے اور وہ شاپ وہ شاپ تو میں نے کب سے بابا کو کہہ رکھا ہے کہ مجھے چاہیے میں نے اس پہ آرٹ گیلری بنانی ہے اشر کے کندھے ڈھیلے ہو کے نیچے جا کے آپ نے پہلے تو کبھی نہیں کہا تو اب کہہ رہی ہوں نا دیکھو ایش وہ مسالتی انداز میں قریب آئی ایک ہاتھ سے کلچ پکڑ لیا دوسرا اس کے کندھے پہ رکھے نرمی سے سمجھانے لگی مجھے آرٹ گیلری کھولنی ہے میں ایک سیاسی بیوی ہوں مجھے فاتح کے ساتھ پبلک کی نظر میں رہنا ہے میرا بھی کوئی کریئر کوئی پہچان ہونی چاہیے وکیل ہونے کے باوجود فاتح کے تین بچے پالتے پالتے میں کبھی پریکٹس نہیں کر سکی آریانہ نے سر اٹھا کے ماں کو دیکھا اور مجھے شوق بھی نہیں ہے لیکن یہ آرٹ گیلری فاتح کو بھی فائدہ دے گی اور تم تم بالکل بھی سیاست مٹیریل نہیں ہو میں کبھی بھی باپا کو تمہیں وہ دکان بیچنے نہیں دوں گی تھوڑی دیر بعد وہ کار میں بیٹھا تھا کاغذات ہاتھ میں اٹھائے وہ ان کو آخری نظر دیکھ رہا تھا پھر اس نے لب بھینچ لیا اور ان کو چاک کر دیا چار پھر آٹھ ٹکڑے کیے اور ان کو ڈیش بورڈ کے خانے میں ڈال کے ڈھکن زور سے بند کیا اس کا چہرہ اب غصے بھری بے بسی سے سرخ پڑ رہا تھا پانچ سال اسے پانچ سال مزید انتظار کرنا تھا دو لاکھ رنگٹ نیلامی اپنے عروج پہ تھی وہ میزبان کی آواز پہ چونکا اور پھر جلدی سے سر جھٹکا کنکیوں سے ساتھ بیٹھی اسرا کو دیکھا جو جوش سے مسکراتی اسٹیج کو دیکھ رہی تھی دو لاکھ پچاس ہزار پہلی قطار میں بیٹھی تالیا نے سکون سے کارڈ بلند کیا دو لاکھ ستر ہزار دوسرے کونے میں بیٹھا آدمی فورن سے کارڈ اٹھا کے بولا تین لاکھ وہ سکون سے اسٹیج کو دیکھتی قیمت بڑھا رہی تھی سوا تین لاکھ اس اس آدمی نے سے زیادہ سکون سے کہا تو چونکی پوری گردن موڑ کے اسے دیکھا چہرے پہ ہلکی سی پریشانی نظر آئی چی آپ کو یہ ہر حال میں خریدنی ہے ایڈم نے اس طرح سے سرگوشی کی سوا تین لاکھ ایک سوا تین لاکھ دو کیا آپ رقم بڑھانا چاہیں گی میزبان جوش سے پوچھ رہا تھا تالیہ نے تھوک نکلا پھر کارڈ اٹھایا تین لاکھ پچاس ہزار چار لاکھ وہ آدمی سراج سے بولا پہلی قطار میں سب کی گردنیں تالیا کی طرف گھومی وہ اسٹیج کو دیکھ رہی تھی پھر اس نے ایک کھلی لٹ کان کے پیچھے اڑسی اور بولی چار لاکھ پچیس ہزار ساڑھے چار لاکھ وہ آدمی اسے موقع نہیں دے رہا تھا نے گہری سانس لیا اور گردن پھیر کے اسرا کو دیکھا وہ مسکرا کے اسے دیکھ رہی تھی اسرا کے اس طرف بیٹھا فاتح بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا نے پھر سے کارڈ اٹھایا پونے پانچ لاکھ چھ لاکھ اس آدمی نے ایک دم چھ لاکھ پہ چھلانگ لگائی تو تالیا نے گہری سانس لے کر کارڈ گود میں ڈال دیا چھ لاکھ ایک چھ لاکھ دو پرجوش میں زبان تالیا کو دیکھ کے پوچھ رہا تھا اکسا رہا تھا مگر اس نے نظریں جھکا لی چیتالیہ پلیز ایڈم کر رہا مگر وہ دبی دبی سرگوشی میں بولی میرے پاس اس سے زیادہ پیسے نہیں ہیں ایڈم چھ لاکھ فائنل مبارک ہو مسز اسرا گھائل غزال چھ لاکھ میں جناب جعفر غنی کو فروخت کی جاتی ہے میزبان نے نعرہ لگایا تو لان میں بیٹھے تمام لوگ تالیاں بجانے لگے سوائے ایڈم کے جعفر صاحب کھڑے ہوئے اور مسکرا کے مبارک بادیں وصول پھر کھنکارے مجھے یہ اعتراف کرنے دیں کہ میں اپنی جمع پونجی کا ایک حصہ اس پینٹنگ پہ لٹا رہا ہوں حاضرین نے اس بات پہ بے اختیار کہکا لگایا تھا لیکن وہ دوبارہ کھنکارے میں اس کو خریدنے سے پہلے ایک دفعہ ٹیسٹ کروانا چاہوں گا ایک دم سے تقریب میں سناٹا چھا گیا بہت سی گردنیں اس کی طرف گھومی خود اسرا پوری کی پوری گھوم گئی ابرو بھنج گئے جعفر صاحب یہ تمام پینٹنگز اصلی ہیں میرے پاس ان کے کاغذات ہیں وہ جبرن مسکرا کے بولی اور ہم تمام ٹیسٹ کروا چکے ہیں اشر زیر لب مسکرایا جی مگر اپنی تسلی کے لیے اگر اس تقریب میں موجود دو آرٹ ایکسپرٹس اس پینٹنگ کو جانچ پر رکھ لیں تو میں آپ کا مشکور ہوں گا اس نے پچھلی کتار کی طرف اشارہ کیا تو دو افراد کھڑے ہوئے ایک نوجوان تھا دوسرا ادھیڑ عمر تنگو منیر صاحب اسرا خوشگوار حیرت سے ان کو دیکھ کے جگہ سے اٹھی پھر حاضرین کو دیکھا یہ تنگو منیر اور اسماعیل صاحب ہیں یونیورسٹی پروفیسرز ہونے کے علاوہ یہ ہمارے اقربا میں سے ہیں اگر یہ پینٹنگ کو جانچ پرکھ کے دیکھنا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں پلیز آپ لوگ اوپر تشریف لے آئیں وہ جوش سے کہہ رہی تھی مگر اس ٹیسٹ کی کیا ضرورت ہے تالیہ اونچا سے بولی تو سب مڑ مڑ کے اسے ہی دیکھنے لگے کیا مسز اسرا کی نیک نامی اس بات کا ثبوت نہیں کہ یہ پینٹنگ اصلی ہے آپ مسز اسرا سے کچھ خریدنے آئے ہیں تو ان پہ اعتبار بھی کریں وہ ناگواری سے کہہ رہی تھی اسرا نے ہاتھ اٹھا کے نرمی سے اسے روکا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے تالیہ پلیز آپ لوگ پینٹنگ کو دیکھ لیں وہ دونوں افراد اپنی جگہ سے اٹھے اور کرسیوں کے درمیان سے گزرتے اسٹیج تک آئے پھر پینٹنگ کو اسٹینڈ سے اتار کے میز پہ رکھا اپنے آلات کا بیگ کھولا اینکیں چڑھائیں اسرا واپس جگہ پہ بیٹھ گئی اور فاتحانہ نظروں سے اسٹیج کو دیکھنے لگی تبھی اشر نے سرگوشی کی کاکا مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ کو ٹیسٹ کی اجازت نہیں دینی چاہیے مجھے عرب شہزادے کی بات پہ اعتبار ہے وہ مجھے نقلی پینٹنگ کیوں عطیے میں دے گا ڈونٹ فری اسرا نے ناک سے مکھی اڑانے کے انداز میں اس کے خدشے کو دور کیا ویسے بھی یہ دونوں ایکسپرٹ میرے پرانے جاننے والے ہیں یہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے چیتالیہ کچھ کریں ایڈم نے بے بسی سے اسے دیکھا میں کیا کر سکتی ہوں وہ تلخی سے بڑبڑائی وان فاتح کو جنگل میں بتایا تھا میں نے کہ گھائل غزال نکلی ہے ان کو وہ مشروب نہیں پینا چاہیے تھا اب نتائج کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے دونوں افراد باری باری پینٹنگ کو جانچ رہے تھے پرکھ رہے تھے مختلف زاویوں سے جائزہ لے رہے تھے پھر معمر صاحب نے سر اٹھایا اور حاضرین کو سنجیدگی سے دیکھا میری پیشہ ورانہ اور ماہرانہ رائے کے مطابق وہ سانس لینے کو رکے تو سب نے دم ساد لیا یہ پینٹنگ اصلی ہے پھر سوالیہ نگاہوں سے دوسرے ایکسپرٹ کو دیکھا اس نے بھی ایسے بات میں سر ہلایا جی پینٹنگ واقعی اصلی ہے سو فیصد جہاں پورا لان تالیوں سے گونج اٹھا وہاں اشر محمود کی ساری مسکراہٹیں غائب ہو گئیں اس نے بے یقینی سے ایکسپرٹس کو دیکھا پھر گردن موڑ کے جعفر صاحب کو جو اپنی جگہ پہ کھڑے ہکا بکا رہ گئے تھے رنگت ایسی پیلی پڑی گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں جعفر صاحب امید ہے آپ کی تسلی ہو گئی ہوگی میزبان نے جوش سے اسے مخاطب کیا تو جعفر صاحب جبری مسکرائے اور جگہ پہ بیٹھے آپ کے پاس رقم ادا کرنے کے لیے تین دن ہیں اب ہم اگلے آئٹم کی طرف بڑھتے ہیں نیلامی پھر سے شروع ہو گئی ایسے میں اشر محمود بالکل گمسم ہو گیا تھا اور اسرا اس نے گردن ذرا نکال کے دو کرسیاں چھوڑ کے بیٹھی تالیا کو مسکرا کے دیکھا اس کی آنکھوں میں نمی تھی تالیا نے بھی جواباً مسکرا کے سر کو خم دیا اور سامنے دیکھنے لگی ایڈم ابرو بھینچے ان دونوں کے تاثرات دیکھ رہا تھا جی تالیا کیا ہے آپ نے تالیہ نے مسکرا کے اس کی طرف چہرہ موڑا اے شاہی مورخ تمہاری گہری نظریں اس وقت کہاں تھی جب بندہ ہارا کی حسین بیٹی نیلامی سے پہلے اندر گئی تھی بندہ ہارا کی نکلی والی حسین بیٹی نے کہا تھا کہ وہ مسز اسرا سے سر درد کی دوا لینے جا رہی ہے لیکن سیانے ٹھیک کہتے ہیں چور چوری سے جائے ہیرا پھیری اور کہانیاں گھڑنے سے نہ جائے وہ جل بھن گیا تھا ایک گھنٹہ پہلے فاتح اور اسرا ایک ساتھ چلتے لاؤنج میں آگے بڑھ رہے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی سر درد کی دوا ملے گی مسز اسرا اسرا چونک کے پلٹی فاتح بھی ساتھ ہی مڑا وہاں تالیاں کھڑی تھی سرخ لپسٹک کے ساتھ مسکراتی ہوئی سنہری بالوں کا فرانسیسی جوڑا بنائے وہ جل پری کی طرح کا سیاہ لباس پہنے ہوئی تھی اوہ تالیا تم اسرا مسکرائی ساتھ ہی ایک محتاط نظر فاتح پہ ڈالی جس کے ماتھے پہ اسے دیکھ کے بل پڑے تھے پھر جلدی سے تشویش سے بولی ہاں میرے پاس دوا ہوگی تمہارے سر میں درد ہے کیا میرے نہیں آپ دونوں کے سروں میں جلد ہی شدید درد ہونے والا ہے اس لیے اسپرین کی گولیاں اپنے ساتھ رکھیں فاتح اور اسرا کے تاثرات ایک ساتھ بدلے دونوں نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا پھر الجھن بھری حیرت سے تالیا کو کیا مطلب مجھے کچھ ایسا معلوم ہے جو آپ دونوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کیونکہ سنہرے جوڑے والی خوبصورت لڑکی قریب آئی اور فاتح کی آنکھوں میں جھانکا جو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ ہماری جان بچاتا ہے اور جو ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہماری جان لے بھی سکتا ہے مگر وان فاتح کے صاف سلیٹ جیسے ذہن کے لیے وہ فکرہ بے معنی تھا وہ بھویں اکٹھی کی سنجیدگی سے بولا کیا کہنا چاہ رہی ہو کیوں نہ ہم اندر بیٹھ کے بات کریں پھر سر سری سا اعتراف میں دیکھا ویسے مجھے معلوم نہیں کہ کون سے کمرے میں بیٹھنا چاہیے آپ کی فائل یقیناً میں نے آنکھیں بند کر کے چرائی تھی اس لیے معلوم نہیں کہ کون سا کمرہ کس کا ہے لیکن اس کمرے میں چلتے ہیں اس نے سامنے والے دروازے کی طرف اشارہ کیا جو اسرا کا کمرہ تھا دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کو دیکھا تالیہ مہمان آ رہے ہیں میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اس لیے امید ہے تم نے کسی ضروری بات کے لیے بلایا ہے کمرے میں آ کے اسرا سنجیدگی سے بولی تالیہ نے دروازہ بند کیا اور ان دونوں کی جانب گھومی پھر سوئچ بورڈ پہ ہاتھ مارا اور بتیاں جلا لی شہانہ بیڈ روم سفید روشنیوں سے جگمگا اٹھا بیڈ کے کنارے وہ دونوں کھڑے تھے اور ان کے مقابل تالیا بات بہت ضروری ہے ٹو دی پوائنٹ بات کرو تاشا بیزار سے فاتح نے کوٹ کی آستین پورٹ پیچھے کر کے کھڑی دیکھی تالیا نے سینے پہ بازو لپیٹے اور قریب آئی باری باری دونوں کی آنکھوں میں دیکھا جو گھائل غزالہ بیچنے جا رہی ہیں وہ نکلی ہے روشن کمرے میں یکدم سناٹا چھا گیا پھر اسرا کے ماتھے پہ بل ابھرے کیا مطلب میری پینٹنگ کو ماہرین نے اوتھینٹیکیٹ کیا ہے اس کی گال سرخ ہوئے صرف ان ماہرین نے جن سے آپ پہلی دفعہ ملی تھی کیونکہ آپ کے جاننے والے دونوں ماہرین اچانک سے غائب ہو گئے تھے فاتح جو آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے سامنے کھڑی لڑکی کو خود ماتی سے بولتے دیکھ رہا تھا اس بات پہ چونک کے اسرا کو دیکھا تم نے پینٹنگ اپنے قابل بھروسہ ماہرین کو نہیں دکھائی تھی وہ وہ اس وقت ملیشیا میں نہیں تھے مگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے اسرا کا بے بسی اور غصے سے چہرہ دہکنے لگا میرے پاس سارا پیپر ورک موجود ہے اور جو آدمی آپ سے شہزادہ جاسم بن کے ملا تھا وہ دراصل اس شہزادے کا مینیجر ہے ایک ملازم گھائل غزال واقعی اس کی تھی مسز اسرا لیکن وہ ڈیڑھ سال پہلے چوری ہو گئی تھی اس نے آپ کو وہ نقلی پینٹنگ دی ہے جو چور وہاں لگا کے چلے گئے تھے اور تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہے تاشا وہ مشکوک چھپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا نے نظروں کا رخ اس کی طرف پھیرا اور مسکرائی کئی زمانے پہلے ایک اور نیلامی پہ بھی وہ تقریب سے پہلے اس سے ملاقات کرنے اندھیر پنجروں تک گئی تھی وقت کیسے بدل گیا تھا اور وقت کیسے ایک سا تھا کیونکہ جب پینٹنگز چوری ہوتی ہیں تو وہ بلیک مارکیٹ میں بیچی جاتی ہیں جہاں سے خریدنے والے کو ٹیکس نہیں دینا پڑتا اور آپ کی گھائل غزال اس لیے نکلی ہے کیونکہ اصلی گھائل غزال میرے پاس ہے اس نے کوہنی پہ ٹنگے پرس کو کھولا اور اندر ہاتھ ڈال کے کتاب جتنی پینٹنگ نکال کے سامنے کی اسرا کی آنکھیں پوری کھل گئیں مگر تم نے میری ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ میری پینٹنگ اصلی ہے وہ دھک سے رہ گئی کیونکہ مجھے یقین نہیں تھا کہ آپ میرا اعتبار کریں گی تم بعد میں بھی بتا سکتی تھی فاتح درشتی سے بولا اس کی مشکوک نظریں ہنوز تالیہ پہ جمی تھی میں بتانے والی تھی مگر پھر آپ دونوں نے میرے اوپر فائل چوری کا الزام لگا دیا اگر میں اتنی بدنیت ہوتی فاتح صاحب تو آپ کو خاموشی سے یہ بیچنے دیتی یہ نقلی پینٹنگ کسی نے غلطی سے آپ کو نہیں دی اس کے پیچھے پوری پلاننگ ہے اور جس نے یہ کیا ہے اس نے اپنا خریدار باہر بٹھا رکھا ہوگا جو اونچی بولی لگا کے سب کے سامنے پینٹنگ کو ٹیسٹ کروائے گا اور نکلی نکلنے کی صورت میں آپ کی بدنامی الگ ہوگی مسز اسرا یہ پولیس رپورٹ درج ہوگی یہ جیل جائیں گی آپ کی ہر بیچی گئی پینٹنگ کا آڈٹ شروع ہو جائے گا نہیں اسرا نے مسترد چہرے کے ساتھ گردن اکڑائی میری پینٹنگ اصلی ہے تمہاری نقلی ہوگی ہاں تاشا ہم کیسے مان لیں کہ تمہاری پینٹنگ نقلی نہیں ہے میں نے آپ کے ایک پرانے ماہر تاحل زہری صاحب کو بھی تقریب پہ بلایا ہے وہ اس وقت کیل میں نہیں تھے جب آپ نے یہ پینٹنگ کو ٹیسٹ کروایا تھا مگر فی الحال وہ یہیں موجود ہیں آپ ان کو کال کریں دونوں پینٹنگز دیکھ کے خود بتا دیں گے کہ کون سی اصلی ہے وہ پر اعتماد تھی داتن نے اس کا دیا کام بر وقت کر دیا تھا اسرا نے اسے گھورتے ہوئے کلچ کھولا اور موبائل نکالا تم یہیں رہو میں ابھی آ رہی ہوں وہ سنگین لہجے میں بولتی تیزی سے کمرے سے باہر نکلی دروازہ ات کھلا رہ گیا فاتح آنکھیں چھوٹی کر کے اس کو بغور دیکھ رہا تھا سو so, تم بلیک مارکیٹ سے چیزیں خریدتی ہو یہ جرم ہے ٹیکس ایویژن یو نو میں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ پینٹنگ میں نے وہاں سے خریدی ہے وہ سچ بول رہی تھی ایک ہی بات ہے خیر اگر یہ شہزادے جاسم کے ہاں سے چوری ہو ہی گئی تھی تو اس نے پولیس میں رپورٹ کیوں نہیں کی رپورٹ کر کے وہ کیا کہتے یہ وہ پینٹنگ ہے جو اس نے خود بلیک مارکیٹ سے خریدی تھی اور اس پہ کبھی ٹیکس ادا نہیں کیا اچھا مان لیا کہ تمہاری پینٹنگ اصلی ہے اور تم میری بیوی کو ایک اسکینڈل سے بچانے آئی ہو مگر تمہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا شاید آپ کو ہماری معلومات کے آخر تک معلوم ہو جائے کہ میں پینٹر سے زیادہ بھی کچھ ہوں اس نے مسکرا کے کندھے اچکائے فاتح نے بے رخی سے سر جھٹکا اور ساتھ رکھی سنگھار میں اس کے کنارے پہ جا بیٹھا وہ بیزار کے ساتھ ساتھ مشکوک بھی لگ رہا تھا تھوڑی دیر بعد اسرا اور ایک محمد صاحب کمرے میں موجود تھے اسرا کی گھائل غزال کا معائنہ کیا جا رہا تھا اسرا کی رنگت زر تھی اور وہ استراب سے انگلیاں مڑو رہی تھی دفتن تہا صاحب نے سر اٹھایا اور سادگی سے بولے یہ نکلی ہے اسرا نے کرب سے آنکھیں نیچے ابو صاحب بتا رہے تھے کہ کس طرح اس نقلی پینٹنگ کو غالباً کسی اوون میں بیک کر کے ایج کیا گیا تھا پینٹ سال ڈیڑھ سال پرانا تھا اور یہ پینٹنگ نے بیگ سے نکال کے چھوٹی سی پینٹنگ سامنے کی تو اس نے احتیاط سے تھاما پھر اونچا کر کے دیکھا پھر میز پہ رکھا اور اپنی ٹول کٹ کھولی اسرا بالکل خاموشی سے سینے پہ بازو لپیٹے لب بھینچے انہیں دیکھ رہی تھی یہ اصلی ہے سو فیصد اصلی یہ دیکھیں ماہر نے پینٹنگ پہ جھکے جوش سے بتانا شروع کیا تو میز کے کونے پہ بیٹھا فاتح تیزی سے بولا شکریہ تہا صاحب ماہر کی بولتی بند ہو گئی اس نے گہری سانس لی اور چیزیں سمیٹنے لگا اس کے جاتے ہی اسرا نے اپنی پینٹنگ اٹھائی اور زخمی نظروں سے اسے دیکھا اب یہ پینٹنگ نیلامی پہ نہیں جائے گی اس نے پینٹنگ کو زور سے ردی کی ٹوکری میں پھینکا چھناکے کی آواز آئی اور شیشہ چکنا چور ہو گیا اس طرح تو آپ کو کبھی یہ معلوم نہیں ہو سکے گا کہ یہ سب آپ کے ساتھ کس نے کیا ہے اسرا نے بھیگی آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا میں نقلی پینٹنگ کو کیسے نیلامی پہ لگا سکتی ہوں تالیا نے میز پہ رکھی اصلی پینٹنگ دو انگلیوں سے اس کی طرف دھکی لی آپ اس پینٹنگ کو نیلامی پہ لگا دیں میں اس کی بولی لگاؤں گی تم اپنی پینٹنگ خریدو گی نہیں آپ پہلے اس لڑکی کو بولی لگانے سے منع کریں گی جو غالباً کوئی عام سی ورکر ہے اور آپ نے اسے اچھا لباس اور زیور پہنا کے باہر معزز مہمانوں میں بٹھا رکھا ہے تاکہ وہ میرے مقابلے میں بولی لگائے اور قیمت بڑھائے فاتح کے کندھے سیدھے ہوئے اس نے چونک کے اسرا کو دیکھا اسرا کی پلکوں میں لرزش ہوئی اس نے تھوک نگلی اتنے حیران مت ہوں فاتح صاحب نیلامیوں پہ اتنا تو چلتا ہے اگر یہ معلوم ہو کہ کوئی امیر زادی ہر قیمت پہ نیلامی جیتنا چاہتی ہے تو اپنا بندہ بٹھایا جاتا ہے تاکہ وہ قیمت بڑھاتا جائے شاید آپ نے بھی کبھی کوئی نیلامی اٹینڈ کی ہو مگر آپ کو یاد نہ ہو سر سریسا کہہ کے اسرا کی طرف دیکھا جس نے بھی یہ کیا ہے اس کا خریدار بھی وہاں بیٹھا ہوگا میں صرف قیمت بڑھاؤں گی اور وہ مجھ پہ سبقت لے جائے گا کیونکہ اس کو معلوم ہوگا کہ پینٹنگ نکلی ہے اور اسے قیمت نہیں ادا کرنی لیکن اگر پینٹنگ اسی نکل آئے تو قانوناً اس کو لازمن قیمت ادا کرنی ہوگی نہ صرف آپ کو مالی فائدہ ہوگا بلکہ اس خریدار کے ذریعے آپ اصل سازشی شخص کو ٹریس بھی کر سکتے ہیں اسرا بے بسی بیٹھ کے کونے پہ جا بیٹھی اور دونوں ہاتھوں میں سر گرا دیا اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا اور تم مفت میں ہمیں اتنی قیمتی پینٹنگ دے دو گی فاتح غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا کھڑا ہوا اور سامنے آیا اب وہ دونوں مد مقابل کھڑے تھے تالیہ جتانے والے انداز میں مسکرائے مفت میں تو صرف پندرہویں صدی کے چائے خانوں میں غلاموں کے لیے کھانا ملا کرتا تھا فاتح صاحب دو ہزار سولہ میں مفت میں کچھ نہیں ملتا سر پکڑے بیٹھی اسرا نے بے یقینی سے تالیا کو دیکھا یعنی تمہیں کچھ چاہیے کیا نیلامی والی رقم نہیں چیتاشا کو میرا گھر چاہیے وہ اس کے چہرے کو بغور پڑ رہا تھا تالیا کھلے دل سے مسکرائی آپ کا گھر اس پینٹنگ سے کافی مہنگا ہے اس لیے آپ اسے مجھے نہ بیچیں صرف کرائے پہ دے دیں کرائے پہ فاتح نے تعجب سے ابرو چکا ہے تم اس کا کیا کرو گی مجھے اس گھر میں بیٹھ کے ایک پینٹنگ بنانی ہے آپ ایک ماہ کے لیے اسے مجھے کرائے پہ دے دیں اور اگر درمیان میں آپ اسے بیچنا بھی چاہیں تو میں وہ گھر خالی کر دوں گی بھلے آپ اسے اگلے ہفتے ہی بیچ دیں اور جب تک میں وہ گھر نہ بیچوں تم اسے استعمال کرتی رہو گی جی آج بیس جولائی ہے اس کی آنکھوں میں جھانکا اس کو وہ تاریخ یاد نہ تھی بیس اگست کو میں اسے خالی کر دوں گی اگر میں آپ کی جگہ ہوتی تو ہاں کرنے میں دیر نہ لگاتی فاتح صاحب تم میری جگہ پہ نہیں ہو وہ درستی سے بولا تو تالیہ نے شانے اچکا دیے دیا گھائل غزال آپ کی میز پہ ہے میں اب باہر جا رہی ہوں اگر آپ نے اسے نیلامی پہ لگا دیا تو پارٹی کے اختتام پہ آپ گھر کی چابی میرے حوالے کر دیں گے اور اگر میں ایسا نہ کروں تو فاتح ماتھے پہ بل ڈالے پوچھ رہا تھا تو نہ کریں ویسے بھی یہ پینٹنگ میں نے آپ کو نہیں دی مسز اسرا کو دی اسے میری طرف سے اس نیلامی کے لیے عطیہ سمجھ کے قبول کر جیسے عرب شہزادے سے قبول کی تھی اسی کے لہجے میں الفاظ لوٹا کے وہ مڑی اور باہر نکل گئی اس کے جاتے ہی اسرا تیزی سے کھڑی ہوئی اس کے چہرے پہ بے حد پریشانی تھی فاتح اس نے جلدی سے فاتح کے دونوں ہاتھ تھامے اور اس کے سامنے آئی آنکھوں میں آنسو تھے اگر میں نے اپنے لامی سے پینٹنگ ہٹائی تو بہت بدنامی ہوگی پلیز فاتح گھر اس کو دے دو وہ کریزی سی سوشل آئٹ ہے وہ اسی پہ خوش ہو جائے گی تم اس لڑکی کے ساتھ کیسے کوئی سودا کر سکتی ہو جس نے میری فائل چرائی تھی کیا پتہ اس نے نہ چرائی ہو اور وہ الگ بات ہے وہ جلدی سے بولی فاتح نے جھنجھلاہٹ سے سر جھکا مجھے اس گھر کو بیچنا ہے اسرا وہ ایک ماہ میں گھر خالی کر دے گی فاتح اس کی بات کا اعتبار کرو اس نے ہمیں اسکینڈل سے بچایا ہے یا اللہ ہم تباہ ہو سکتے تھے اس نے نم پیشانی کو چھوا وہ اندر تک ہل گئی تھی ٹھیک ہے میں اسے گھر دے دیتا ہوں لیکن آج کے بعد تم کبھی بھی امریکہ جانے کی بات نہیں کرو گی سنا تم نے اسرا کچھ کہنے لگی پھر سر ہلا دیا جو تم کہو بس ابھی مجھے سچویشن سے نکالو جمعے کو میں کاغذات نامزدگی جمع کروا رہا ہوں اسرا اور تم مجھے نہیں روکو گی از دیٹ کلیئر تم بھی تالیہ کی طرح موقع کا فائدہ اٹھا رہے ہو واقعی مفت میں کچھ نہیں ملتا لیکن خیر اسرا نے ٹھنڈی سانس بھری مجھے ہر شرط منظور ہے اسرا تم راضی نہ ہو تب بھی میں نے یہی کرنا ہے اگر پینٹنگ نہ رکھی تو خام خواہ باتیں بنیں گی اور ہم یہ نہیں جان سکیں گے کہ یہ کس کی حرکت ہے دیکھو اسرا وہ چہرے پہ نرمی لایا اس کے ہاتھ تھامے سمجھانے لگا تم کسی کو بھی پینٹنگ کے بدلے جانے کا نہیں بتاؤ گی یہ جس نے بھی کیا ہے وہ پینٹنگ کے اصلی نکلنے پہ حیران ہوگا اور کسی طریقے سے تم سے اگلوانے کی کوشش کرے گا وہ یقیناً کوئی قریبی دوست وغیرہ بھی ہو سکتا ہے اوکے پھر وہ اس کی بات سمجھ رہی تھی تم غور کرنا کہ نیلامی کے بعد تم سے کون آ کے غیر ضروری سوالات پوچھتا ہے کوئی پوچھے گا اسرا کوئی ضرور پوچھے گا اسے غور سے دیکھتا دھیرے دھیرے سمجھا رہا تھا اور اسرا سمجھتے ہوئے سر ہلا رہی تھی تو آپ نے سر درد کی دوا لینے کے بہانے جا کر ان کو سب بتا دیا میں سمجھا آپ کے سر میں واقعی درد ہے اور آپ اندر تھوڑی دیر آرام کرنے گئی ہیں تقریب میں واپس آؤ تو اسٹیج پہ ندامی جاری تھی اور پہلی قطار میں بیٹھا ایڈم دان پیستے ہوئے اسے کہہ رہا آپ مجھے اپنا پلان بتا بھی سکتی تھی لیکن نہیں آپ ابھی تک خود کو شہزادی سمجھتی ہیں اور مجھے غلام اور بھگوڑا فوجی بھی اسٹیج کو دیکھتی تالیہ نے تصحیح کی مگر آپ نے ان کو اشر کے بارے میں کیوں نہیں بتایا کہ یہ سب اسی کی سازش تھی ایڈر نے تالیوں کی گونج کے دوران سرگوشی کی تالیہ نے آنکھیں گھما کے اسے گھورا اگر وہ اپنے دوست اور دشمن میں خود تفریق نہیں کر سکتے تو وہ اس قابل نہیں کہ ان کی مدد کی جائے ایڈم نے جواباً پتلیاں سکوڑ کے اسے گھورا تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے مجھے ہمیشہ اندھیرے میں ہی رکھا ہے اس لیے اس کے پیچھے بھی کوئی اور وجہ ہوگی اور منہ بنا کے چہرہ سیدھا کر دیا تقریب ختم ہوئی تو اندھیرا چھا رہا تھا لون میں نصب تمام برقی کم کمے جلا دیے گئے تو سارے میں روشنی پھیل گئی بوفے ٹیبلز پہ کھانا چن دیا گیا اور مہمان اب ٹہلتے ہوئے کھانا لینے میں مصروف تھے فاتح ایک ٹیبل کے سامنے کھڑا پلیٹ اٹھائے ساتھ کھڑے ایک دوست سے بات کر رہا تھا کھانا ڈال کے وہ مڑا تو دیکھا سامنے ایڈم کھڑا ہے فاتح مسکرایا اور بات ختم کر کے اس کی طرف متوجہ ہوا کیسے ہو ایڈم کنفیوزڈ ہوں سر سوچا آپ سے ایک مشورہ مانگ لوں وہ متانت سے کہنے لگا پوچھو فاتح سلاد کے پتوں کو کانٹے میں پھنسا رہا تھا ایڈم کی نظریں سبز پتے پہ جھکیں تو اسے گھوڑے کو چارہ کھلاتے ہوئے اس کا سیلف اسٹیم پہ لیکچر دیتا غلام فاتح یاد آیا ماضی ہر قدم پہ ایسے کیوں یاد آتا ہے بھول کیوں نہیں جاتا جیسے فاتح کو بھول گیا تھا ایک کام ہے جو میں کرنا جانتا ہوں اور مجھے اسی سے متعلق جاب ملے گی مگر ایک کام ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں مگر اس کام میں نوکری تلاش کرنا ناممکن سا لگتا ہے کرنا کیا جانتے ہو اور کرنا کیا چاہتے ہو وہ پلیٹ پہ چہرہ جھکائے چاولوں کو سلاد میں مکس کر رہا تھا گارڈ بن سکتا ہوں بس مگر مجھے لکھنے کا شوق ہے وہ جھینک کے بولا شرمندگی سے محسوس ہوئی تھی فاتح نے چاولوں کا چمچ لبوں میں رکھا اور چند لمحے خاموشی سے ان کو چبایا گارڈ کا کام کیا ہوتا ہے ایڈم اپنے مالک کی حفاظت کرنا مگر کس طرح ہاتھ سے پستول تو وہ خطرے کی صورت میں نکالتا ہے اس سے پہلے وہ سارا وقت کیا کرتا ہے ایڈم نے لمحے بھر کے لیے سوچا وہ ماحول پہ ایک گہری نظر رکھتا ہے اور اپنے مشاہدے سے ہر غیر معمولی بات کو نوٹس کرتا ہے اور لکھنے والے کیا کرتے ہیں وہ ایڈم اٹکا وہ اپنے ماحول پہ گہری نظر رکھتے ہیں اور اپنے مشاہدے سے ہر غیر معمولی بات کو نوٹس کرتے ہیں الفاظ ادا کر کے جیسے وہ خود گمسم ہو گیا تھا مل گیا جواب فاتح مسکرا کے پلٹنے لگا پھر واپس مڑا اور اسے غور سے دیکھا مجھے یاد پڑتا ہے تمہارے پاس پستول بھی ہوتا تھا مگر تم نے اس دن ان لڑکوں پہ پستول نہیں اٹھایا کیا تم واقعی اچھے گارڈ ہو ایڈم چونکا پھر ہانکو کی طرح اس کی شکل دیکھی کون سے لڑکے اس رات ملاقہ میں جن چور لڑکوں نے ہمیں روکا تھا اور مجھے زخمی کیا تھا کیوں تمہیں یاد نہیں تم اس وقت میرے ساتھ تھے ایڈم وہ غور سے ایڈم کے تاثرات کو دیکھ رہا تھا اسے یاد نہیں تھا مگر ایڈم کو یاد ہونا چاہیے تھا کیا واقعی وہی سب ہوا تھا جو اس نے پولیس کو ویڈیو میں بتایا تھا یا کچھ اور ہوا تھا فاتح کے اندر جو چار دن سے کھٹک رہا تھا وہ اب زور زور سے کھٹکنے لگا مجھے مجھے یاد ہے سر ایڈم نے اٹک اٹک کے بولا اور میں نے پستول نکالا تھا مگر آپ نے مجھے منع کیا تھا کہ میں گولی نہ چلاؤں وہ سچ کہہ رہا تھا ذہن میں جنگل کا منظر گھوم رہا تھا جب قدیم ملاقہ میں وہ غیر مانوس زبان بولنے والے لوگ ان کے گرد گھیرا ڈالے کھڑے تھے اس نے پستول نکالا تھا مگر فاتح نے اس کو ہتھیار ڈالنے کا کہہ دیا تھا کیا آپ کو نہیں یاد سر اب کے ایڈم نے غور سے اسے دیکھا باتے میں سر جھٹکا مجھے کیوں یاد نہیں ہوگا پھر بات پلٹ دی تم اچھے گارڈ ہو مگر کام وہ کرو جو تمہارے دل کو پسند ہو سر سا کہتا وہ مڑ گیا اندر کھٹکتی شے خاموش ہو گئی سب ویسا ہی ہوا تھا یقیناً بس اسے یاد نہ تھا تعجب کی بات ہے کسی کو گھائل غزال پہ کیسے شک ہو سکتا ہے اسرا اور تالیہ ایک بفے ٹیبل کے ساتھ کھڑی تھیں جب اشر کی آواز نے دونوں کو چونکایا تالیا نے گردن موڑی تو وہ جو اپنی بہن کو مخاطب کرتا قریب آ رہا تھا ایک مسکراتی نظر تالیا پہ ڈال کے سلام میں سر کو جنجش دی کیسی ہیں آپ چی جی تالیہ ہمیشہ کی طرح چوکنی اور ہوشیار اس کی آنکھوں میں جھانک کے بولی وہ ہلکا سا ہنسا سرمئی سوٹ اور ٹائی میں ملبوس اس نے اپنے وزیر چہرے پہ ایسی مصنوعی مسکراہٹ سجا رکھی تھی جس کی ایک لکیر بھی مدھم نہ پڑتی تھی کاکا یہ کیا حرکت تھی تمہارے خریدار کی وہ تم پہ شک کیوں کر رہا تھا وہ پھر سے موضوع کی طرف آیا اسرا جو پلیٹ پکڑے کھڑی تھی ذرا مت زب ہوئی سیاہ رات میں اس کے چمچماتے لباس کے باوجود ایک دم اور جھا جانے والا چہرہ چھپ نہ سکا وہ شاید اسے فاتح کی تمبی یاد آئی میں بتاتی ہوں تالیہ نے دھیمی آواز میں سرگوشی کی جو گھائل غزال میں سے اسرا کو کسی نے تحفے میں دی تھی وہ نقلی تھی کیونکہ اصلی گھائل غزال کافی عرصہ قبل بلیک مارکیٹ میں بک چکی ہے عرب شہزادہ بھی نقلی تھا اور ماہرین بھی سو میں نے مسز کو اصلی پینٹنگ لا دی اور نقلی کو ہم نے ڈسٹ بن میں پھینک دیا اشر لمحے بھر کو سن ہو گیا پھر آنکھوں میں تشویش ابھری فوراً اسرا کو دیکھا جو متذبذب نظر آ رہی تھی کاکا کیا یہ سچ ہے اشر آپ کے بھائی ہیں مسز اسرا تالیہ نے تعدیبی نظروں سے اسے گھورا وہ آپ کی فیملی ہے ان کو نہیں بتائیں گی تو کس کو بتائیں گی کہ کتنے بڑے کرائسس سے آپ لوگ بال بال بچے ہیں اسرا کے سارے بوجھ جیسے ہلکے ہو گئے وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی اور فوراً سے اشر کی طرف متوجہ ہوئی اب وہ تیزی سے اس کو ساری بات بتا رہی تھی اور وہ تشویش سے سن رہا تھا تالیہ ان کو چھوڑ کے گھر کے بیرونی حصے کے سامنے آئی جہاں وان فاتح چلا آ رہا تھا اس نے تالیا کو قریب آنے کا اشارہ کیا تو وہ مسکراہٹ دبائے چلی آئی جی توانکو کہتے کہتے رکی جی فاتح صاحب مسکراہٹ سمٹی یہ وہ شخص نہیں تھا جو بلائی منزل کی کھڑکی سے اسے دیکھتا تھا جب وہ اس قدیم صحن میں مجسمہ بنا رہی ہوتی تھی یہ کوئی اور شخص تھا فاتح نے مٹھی میں بند ایک چابی اس کی طرف بڑھائی جسے تالیہ نے تھام لیا تم نے آج جو بھی کیا اپنی مرضی سے کیا یہ مت سمجھنا کہ میں اس کا احسان رکھوں گا یا مجھے اس کی ضرورت تھی میری رائے تمہارے متعلق اب بھی وہی ہے تاشا تم کبھی سیدھی بات نہیں کرتی پتا نہیں اب تمہیں میرا گھر کیوں چاہیے لیکن اس کے مقابل کھڑے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے تمبی کی اگر میرے گھر کے ایک انچ کو بھی نقصان پہنچا تو میں تمہیں وہاں سے فارغ کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گا اس کو کھری کھری سنا کے فاتح کی نظر اس کے عق میں پڑی جہاں بوفے ٹیبل کے ساتھ اسرا اور اشر کھڑے سرگوشیوں میں بات کر رہے تھے فاتح کی پیشانی پہ بل پڑے بے فکر رہیں اشر صاحب آپ کی فیملی ہیں اس لیے میں نے پینٹنگ والا معاملہ ان کو بتا دیا آخر ایسے موقع پہ فیملی کام نہیں آئے گی تو کون آئے گا ہوں تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہہ کے آگے بڑھ گئی فاتح نے بہت ضبط سے اسے دور جاتے دیکھا اور پھر اسرا اور اشر کو اس کا سارا موڈ خراب ہو چکا تھا حالم کے بنگلے پہ اندھیرا چھایا تھا کالونی کے دوسرے گھروں کی بتیاں روشن تھیں مگر آج تعطم نہیں تھی اس لیے تالیا کے پورچ کی بتی بجھی تھی اس نے کار اندر کھڑی کی پھر فرض کوہنی پہ ٹکائے سست روی سے باہر نکلی موبائل پہ ساتھ ہی کچھ ٹائپ کرتے سوئچ بورڈ پہ ہاتھ مارا تو سارا پورچ روشن ہو گیا وہ موبائل پہ چہرہ جھکائے گیٹ بند کرنے پیچھے آئی تو کسی احساس کے تحت گردن اٹھائی گیٹ کے اندر کی طرف سمی کھڑا تھا سینے پہ بازو لپیٹے کھچڑی بالوں کو پی کیپ سے ڈھانکے سانولی رنگت والا سمی اس کو گھو رہا تھا تالیا بالکل ٹھہر کے اسے دیکھنے لگی اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اس موٹی عورت کو بھیج کے مجھے ڈرا دھمکا کے خاموش کروا دو گی تو یہ تمہاری بھول ہے وہ اپنی چمکتی سیاہ آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے کہہ رہا تھا میں پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں پھر ایک قدم آگے آیا اور سینے پہ لپٹے ہاتھ کھول کے دونوں پہلوؤں پہ رکھے میں تمہارے ماضی سے واقف ہوں جو تم یہاں مرحوم امیر باپ کی بیٹی بنی پھر رہی ہو نا جس کو ترکے میں اتنی دولت مل گئی تھی میں جانتا ہوں کہ تم یہ نہیں ہو تمہارے اشر محمود کے خاندان میں جتنے چکر لگ رہے ہیں امید ہے جلد وہ تمہیں اپنا حصہ بنا لیں گے لیکن وہ ٹھہر ٹھہر کے بول رہا تھا بنا پلک جھپکے اسے دیکھے گئی اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ تم ایک ایک فیک ہو یتیم خانے سے نوکرانی کے طور پہ اڈاپٹ کی جانے والی لڑکی جس کو بوجھ کی طرح اس کے فاسٹر پیرنٹس نے اتار پھینکا تھا اور جس کی پہلے ہی شادی ہو چکی ہے مگر طلاق کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور جانے کن کن طریقوں سے تم نے یہ دولت بنائی ہے تحقیر سے اس کے سر سے پیر تک اشارہ کیا تو وہ تمہیں فوراً سے دور کر دیں گے تمہاری ساری عزت ختم ہو جائے گی اس لیے بہتر ہے کہ تم مجھے میرا شیئر دو کالونی کی مدھم روشنی اور خالی سڑک سے ہٹ کے وہ دونوں تالیا کے گیٹ کے اندر آمنے سامنے کھڑے تھے وہ کچھ بھی بولے بنا اسے سنتے ہوئے وقفے وقفے سے پلکیں جھپکتی رہی تمہیں ملیشیا میل آیا تھا تمہاری اس ترقی میں میرا بھی ہاتھ ہے مجھے اپنا حصہ چاہیے دانت کچکچاتے ہوئے بولا چند ثانیے کے لیے پوچھ میں سناٹا چھا گیا سمی نے دیکھا وہ بس اسے دیکھے جا رہی ہے دیکھے جا رہی ہے اور پھر ایک دم وہ ہنس پڑی یا اللہ سمی وہ گردن پیچھے پھینک کے ہنستی جا رہی تھی سمی کے تاثرات بدلے مسکراہٹ غائب ہوئی تم میرا حصہ تم کتنے فنی ہو سمی بامشکل ہنسی روک کے اس نے سمی کو دیکھا تو آنکھوں میں بے تحاشا ہنسنے کے باعث پانی آ گیا تھا میں تو تمہیں بھول ہی گئی تھی اتنا عرصہ ہو گیا تمہاری شکل دیکھے مگر یا اللہ سمیع تم تو ابھی تک وہیں ہو وہ پھر سے ہنستی تم مجھے جانتی نہیں ہو تالیا وہ ہوں ہوں اس نے انگلیوں سے نمانکھیں رگڑی بلکہ تم مجھے نہیں جانتے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے تمانیت سے مسکرائی اور دو قدم آگے آئی پھر چہرہ اس کے قریب جھکایا اور سرگوشی کی نے ٹوٹے جوتوں کے ساتھ جنگلوں میں سفر کیا ہے اس نے کچے جانور ان دانتوں سے کھائے ہیں وہ رسیاں توڑوا کے انسانی پنجروں سے اندھیری رات کو نکل کے بھاگی تھی اس نے اپنے گد جیسے باپ کو ان انگلیوں پہ نچایا ہوا ہے اسے وقت کے عمرہ اور روسا کے خلاف کھڑا ہونا بھی آتا ہے اور اسے تنہا سمندروں کا سینا چیر کے وحشی جزیروں کو سر کرنا بھی آتا ہے وہ ایک دنیا پہ حکومت کر کے آئی ہے سمی اور تم ابھی وہیں کھڑے ہو بھویں اسے دیکھ رہا تھا یہ باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی جو تالیا تم سے ڈرتی تھی وہ کہیں پیچھے رہ گئی جو تمہارے سامنے کھڑی ہے اسے کچھ کھونے کا خوف نہیں جاؤ جس کو جو بتانا ہے بتا دو پھر ہاتھ اٹھا کے انگلیاں ہلائیں ببائے ٹھیک ہے اب میں تمہیں وارننگ نہیں دوں گا اب میں جو کروں گا وہ تم دیکھ لو گی وہ تنفر سے اسے دیکھتا مڑا اور باہر نکل گیا تالیا نے مسکرا کے گیٹ بند کیا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی لاؤنج تنہا ویران پڑا تھا اس نے بتیاں جلائیں اور بڑے صوفے پہ بیٹھ گئی پیر میز پہ رکھ دی اور موبائل کھول لیا آج آپ سے ٹھیک سے ملاقات نہیں ہو سکی کیا ہم دوبارہ مل سکتے ہیں اشر کا پیغام جگمگا رہا تھا شیور اشر صاحب صبح ناشتے پہ ملتے ہیں اشر کو شاید اتنی جلدی مثبت جواب کی توقع نہ تھی اس نے فوراً سے جواب بھیجا کہاں صبح بتاؤں گی اس نے فون پرے ڈال دیا ایک دم کال کی گھنٹی بجی تو اس نے مسکرا کے فون اٹھایا مگر پھر چونکی بجنے والا فون یہ نہیں تھا تالیا ایک دم سیدھی ہوئی اور پرس میں ہاتھ ڈالا دوسرا فون نکالا جو حالم کا تھا آج ہی اس نے یہ دوبارہ ایکٹیو کروایا تھا اس پہ غیر شناسا سا نمبر جگمگا رہا تھا شاید حالم کا کوئی کلائنٹ تھا تالیہ نے فون کان سے لگایا ہیلو السلام علیکم وان فاتح بات کر رہا ہوں یہ میرا نیا نمبر ہے کیا ہم تھوڑی بات کر سکتے ہیں حالم تالیہ لمحے بھر کو سن رہ گئی اس سارے گورکھ دندہ میں اسے ایک بات بالکل بھول گئی تھی اگر وان فاتح تالیہ کی ساری اچھائیاں بھول چکا ہے تو اسے حالم کی شناخت بھی یاد نہیں رہی تھی وہ تالیہ پہ اعتبار نہیں کرتا تھا مگر حالم پہ تو کرتا تھا شور فاتح صاحب اس نے ٹیک لگائی اور پیر لمبے کر کے کینچی صورت میز پہ رکھے پھر سنہری لٹ کو انگلی پہ مڑوڑتی چھت پہ چمکتے فانوس کو دیکھتے ہوئے بولی حالم آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے کھیل تو ابھی شروع ہوا تھا وان فاتح کے گھر کے لان کا منظر بدلا ہوا تھا کیٹرنگ والے ہر چیز کا صفایا کر کے جا چکے تھے اور لان اصلی حالت پہ واپس آ چکا تھا اندر لاؤنج میں سناٹا تھا گھر ذرا بکھرا ہوا لگ رہا تھا ایسے میں فاتح اپنے کمرے سے نکلا رات کی مناسبت سے اس نے ٹراؤزر پہ سادہ ٹی شرٹ پہن رکھی تھی اور پیروں میں سلیپرز تھے وسرا کے ات کھلے دروازے پہ رکا اور کھٹکھٹ آیا سامنے اسرا میز پہ کاغذ اور لیپ ٹاپ پھیلائے حساب کتاب میں سر دیے بیٹھی تھی آہٹ پہ سر اٹھایا اور مسکرائی تقریباً سب کچھ بک گیا نیلامی نفع بخش رہی تھینکس ٹو وہی جس نے تمہارے بقول ہماری فائل چرائی تھی لمحے بھر کو خاموش ہوئی پھر کندھے اچکا دیے اپنی آنکھوں سے تو میں نے نہیں دیکھا تھا اسے فائل چراتے ہوئے میں نے تو صرف کہا تھا کہ وہ اپنی کار لینے ہمارے گھر ہماری غیر موجودگی میں آئی تھی تم نے ہی فرض کر لیا تھا کہ فائل اس نے چرائی ہوگی خیر فائل میرے پاس واپس آ گئی ہے اس لیے میں اس قصے کو فی الوقت نہیں چھیڑ رہا پھر وہیں چوکھٹ پہ ہاتھ رکھے رکھے ٹھہرا امید ہے تم اپنا وعدہ یاد رکھو گی میں نے امریکہ جانے کی بات نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا فاتح تمہارے کسی بھی الیکشن میں تمہیں سپورٹ کرنے کا نہیں اس کی توقع مجھ سے نہ رکھنا وہ قطعی انداز میں بولی شب خیر اسرا اس نے ڈور نوب سے دروازہ اپنی طرف کھینچا اور اسے بند کر دیا چہرے پہ گہری سوچ چھا گئی تھی کچھ دیر بعد وہ اوپر اپنی اسٹڈی کی کھڑکی میں کھڑا تھا ٹھنڈے شیشے پہ ایک ہاتھ رکھے دوسرے سے موبائل کان سے لگائے وہ نیچے نظر آتی اندھیر کالونی کو دیکھتے حالم کو سن رہا تھا حالم آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے فاتح صاحب تم نے مجھے کہا تھا کہ میری فائل تالیا نے چرائی تھی کیا تمہیں یقین ہے بنا توقف کے حالم کی مردانہ آواز گونجی تمام ثبوت تو اس کی طرف ہی اشارہ کرتے ہیں یہ آپ کے کسی ملازم کی حرکت نہیں ہے صرف تالیہ مراد وہ اجنبی تھی جو آپ کے گھر آئی تھی اور جوشر محمود کے گھر اور آفس بھی آتی جاتی رہی تھی ہوں میرا بھی یہی خیال ہے لیکن کیوں حالم سن باؤ کے گھر میں ایسا کیا ہے جو اس کو چاہیے میں پتہ کر کے بتا سکتا ہوں نہیں تم اس کو چھوڑو ایک آدمی کی تفصیلات تمہیں بھیج رہا ہوں اس نے میری بیوی سے گھائل غزال خریدی ہے مگر وہ پینٹنگ دراصل اس نے مختصراً سارا واقعہ کہہ سنایا ٹھیک ہے سر میں اس آدمی کو چیک کرتا ہوں آپ کو کس پہ شک ہے پچھلی دفعہ میں نے تالیہ مراد پہ شک کا اظہار کیا تو تم نے بھی اسی کا نام لے دیا اس لیے میں اپنا شک محفوظ رکھوں گا مجھے ثبوت چاہیے وہ نرمی سے کہہ رہا تھا اور اس نرمی کے اندر خشکی بھی تھی آپ مجھے ہمیشہ مخلص اور نیک نیت پائیں گے فاتح صاحب پھر حالم نے توقف کیا کچھ اور اتوار کی رات ملاقہ میں میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا ہے کیسا حادثہ تم انویسٹیگیٹر ہو حالم تم تحقیقات کر کے مجھے باما ثبوت آگاہ کرو کہ میرے ساتھ اتوار کی رات کیا ہوا تھا اور کس نے کیا تھا کیوں کیا آپ کو یاد نہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا اگر میں کہوں کہ پوری رات میری یاداشت سے محو ہو چکی ہے تو تم کیا کہو گے یہی کہ آپ ایک سچے انسان ہیں اور کال کٹ گئی فاتح نے کھڑکی سے ہاتھ ہٹایا تو اس پہ پانچ انگلیوں کا نشان سبت ہو چکا تھا اس نے گہری سانس لی تو دھواں سا شیشے پہ بکھر گیا اور وہ نشان دھندلا ہو گیا دھندلے شیشے کے پار نیچے سیاہ رات میں ڈوبی کالونی خاموشی سے وقت گزرنے کا انتظار کر رہی تھی باریسن نیشنل کا آفس دیکھ کے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس کے فرش تلے ایک بڑا سا مال بنا ہے جہاں دفتری ماحول کے برعکس رنگوں اور روشنیوں کی بہار ہے مال کی گیلریز میں شاپنگ کرتے لوگ ٹہل رہے تھے دکانیں کھل چکی تھیں اور فوڈ کورٹ میں کھانے کی خوشبو پھیلی تھی ایسے میں اشر محمود مسکراتا ہوا فوڈ کورٹ کی طرف چلتا آ رہا تھا اس کے ساتھ اس کی رفتار سے بامشکل ملتا رملی ہامتے ہوئے کہہ رہا تھا سر جعفر صاحب وہ خریدار بہت سیکھ پا ہیں قانون ان کو پینٹنگ کی قیمت ادا کرنی ہوگی ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ پینٹنگ نکلی ہوگی اور اشتر ایک دم رکا اور اس کی طرف گھوما رملی بھی ہڑبڑا کے رکا اشر نے اس کے سینے پہ انگلی رکھی میں نہیں تم تم نے وعدہ کیا تھا اس سے دان پیس کے مسکراتے ہوئے اسے گھورا واللہ اگر اس آدمی کا مجھ سے کوئی بھی تعلق ثابت ہوا تو تمہیں اس مال کی چھت سے کود جانے پہ مجبور کر دوں گا نہیں ہوگا سر کبھی نہیں ہوگا وہ جلدی سے کہنے لگا دونوں آمنے سامنے فوڈ کورٹ کے دہانے پہ کھڑے تھے اور اعتراف میں لوگ آ جا رہے تھے میں نے ہر چیز بہترین انداز میں پلان کی تھی اور ہاں تبھی این وقت پہ پینٹنگ کا راس کھل گیا ایڈیٹ اشر مصنوعی مسکراہٹ برقرار رکھے پھر سے چلنے لگا تو رملی پیچھے لگا سر وہ چیتالیہ نے پتہ نہیں کیسے چیتالیہ دکھاوے کی شوقین بگڑی امیر زادیوں میں سے ہے اس کے پاس اصلی پینٹنگ تھی تو اس نے دکھاوا کرنا ہی تھا اپنی ناکامی اس کے سر مت ڈالو پھر ہاتھ جھلا کے اسے دفان ہونے کا اشارہ کیا تو رملی گہری سانس بھر کے وہیں رک گیا اور اشر آگے بڑھتا گیا مسکراہٹ کو مزید گہرا کر لیا اور ٹائی کی نوٹ درست کی سرمئی سوٹ اور سفید شرٹ میں وہ ہمیشہ کی طرح وجی لگ رہا تھا فوڈ کورٹ میں ایک میز پہ تالیاں بیٹھی نظر آ رہی تھی سنہرے بالوں کا جوڑا بنائے وہ گرے اسکرٹ پہ سفید منی کوٹ پہنے گردن میں گرے رومال کی گرا باندھے بیٹھی کافی پی رہی تھی ایک گھنگریالی لٹ گھال پہ جھول رہی تھی اشر کو آتے دیکھ کے مسکرا کے لٹ پیچھے کی اور کپ رکھا مجھے امید نہیں تھی کہ آپ کی صبح کا مطلب واقعی صبح ہوگا وہ حشاش شاش سا کہتا سامنے بیٹھا مجھے وعدے اور دوستی دونوں کو نبھانا آتا ہے اشر صاحب وہ مسکراتی ہوئی تازہ دم سی لگ رہی تھی سب سے پہلے تالیہ اشر نے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا آپ کا بہت شکریہ کل آپ نے ہمارے خاندان کو جس کرائسس سے بچایا آبم نے تو ٹھیک سے شکریہ نہیں کہا ہوگا اس لیے میں شکریہ کہنا تو درکنار وہ تو آخر میں بھی مجھ سے خفا خفا ہی تھے اس نے اداسی سے سر جھٹکا اور کپ اٹھا لیا پھر رکی آپ کافی لیں گے نہیں شکریہ جب آپ کا ٹیکس ملا میں کافی ہی پی رہا تھا خیر ہم خفا کیوں تھے کیونکہ انہوں نے اسرا کو کسی سے یہ بات کرنے سے منع کیا تھا اور میں نے آپ کو بتا دیا آپ تو فیملی ہیں نا مطلب وہ آپ کو کیوں کر اپنے دائرے سے نکال سکتے ہیں اس نے خفگی سے سر جھٹکا اور گھونڈ بھرا اشر مسکراتا رہا البتہ اس کی گردن میں گلتی سی ڈوب کے ابھری انہوں نے جلد یا بدیر مجھے بتانا ہی تھا ہم ایک فیملی ہیں ظاہر ہے ان کو بتانا چاہیے تھا تھا اب اگر وہ عرب شہزادہ شہزادہ نہیں تو اس میں آپ کا کیا قصور لیکن میں نہیں چاہتی کہ آپ کے بہنوئی اور آپ کے درمیان کوئی بدگمانی پیدا ہو آپ اپنی فیس بک سے وہ تصویر اتار دیں کون سی تصویر وہ چونکا تالیہ نے جواب میں حیرت سے اسے دیکھتے کپ نیچے رکھا ارے ایک سال پہلے کی ایک سفارت خانے کی تقریب کی تصویر جس میں آپ شہزادہ جاسم کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں اور ساتھ میں اس کا وہ مینیجر بھی ہے جو اسرا سے شہزادہ جاسم بن کے ملا اور بعد میں اس کے مالک نے کہہ دیا کہ یہ میرا کزن ہے اگر فاتح صاحب نے وہ تصویر دیکھی تو وہ بدگمان ہو جائیں گے حالانہ کہ دیکھا جائے تو آپ دن میں سینکڑوں لوگوں سے ملتے ہیں آپ کو ہر ایک کی شکل تھوڑی یاد رہتی ہوگی اشر نے بد وقت مسکراہٹ قائم رکھی میں نہیں جانتا آپ کس تصویر کی بات کر رہی ہیں لیکن میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو میں کوئی تصویر کیوں اتاروں وہ پر اعتماد تھا اور آبنگ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں وہ کبھی میرے لیے اتنا برا نہیں سوچ سکتے اوہ پھر میں مطمئن ہوں پھر جیسے یاد آیا شاید وہ تصویر آپ کی نہیں کسی ٹورزم کے پیج پہ دیکھی تھی میں نے خیر جانے دیں ارد گرد ٹہلتے لوگ مال کی رونقیں اشر کو اپنے اور اس کے درمیان پھیلے تناؤ میں کچھ یاد نہیں رہا تھا وہ جبرن ہنوس مسکرائے جا رہا تھا خیر آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے وہ معصومیت سے بولی تو اشر نے اعتراف میں دیکھا تھوڑی دیر قبل میں شاید کہتا کہ ناشتے کے لیے یہاں کارنر والا ریسٹورینٹ میرا پسندیدہ ہے مگر آپ شاید ناشتے کے بجائے بات چیت کرنا چاہیں گی تو کیوں نہ آپ بتائیں چیتالیہ کے کل رات والے آپ کے احسان کے بدلے میں میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کے پوچھ رہا تھا وہ دونوں جانتے تھے کہ وہ کل رات والے احسان کی نہیں اس تصویر کو فاتح کو نہ دکھانے کی بات کر رہا تھا میرے پاس دولت مقام جائیداد سب ہے شہر صاحب لیکن ہاں ایک چیز ہے جو آپ مجھے دلوا سکتے ہیں وہ کوہنیا میز پہ جمائے آگے ہوئی حکم کیجیے مجھے باریسن نیشنل ابرو سے چھت کی طرف اشارہ کیا مال کی چھت سے اوپر ایک فلور باریسن نیشنل کا ہیڈ آفس تھا میں جاب چاہیے جاب واقعی اس نے تعجب سے ابرو چکائے آخری دفعہ جب ہم میرے آفس میں ملے تھے تو آپ نے کہا تھا آپ کو سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں اس بات کو ایک زمانہ بیت گیا ہے چھ دن بھی نہیں گزرے تالیہ خیر میں سمجھ سکتا ہوں آپ سوشل ورک کی شوقین ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ سیاسی پارٹی میں یہ کام کر سکتی ہیں اچھی سوچ ہے مگر یاد رکھیے گا کہ سیاسی پارٹی میں کام کرنے پہ آپ کو ملے گا کچھ نہیں تو آپ کیوں کرتے ہیں کیونکہ صرف دو عہدے ایسے ہیں جو پے بیک کرتے ہیں ایک سیاستدان ہونا اور دوسرا کسی سیاستدان کا کنگ میکر ہونا ایک میں ہوں اور ایک میں رہ چکا ہوں اس کے علاوہ تمام جابز بیکار ہیں تو کوئی بیکار جاب ہی دلوا دیں آپ مجھے کوئی اعلیٰ عہدہ اس نے کافی پیتے ہوئے شانے اچکائے اشر نے تھوڑی کو ناخن سے رگڑتے سوچا فائنینس ڈپارٹمنٹ میں ہو یا میڈیا اسٹریٹجی کمیٹی میں آپ کو بہت اچھی جاب مل سکتی ہے آپ کو میڈیا اسٹریٹجی میں ہونا چاہیے سیلری بھی اچھی ہوگی اور جاب بھی اسٹیٹس والی ہے آپ سی وی لائی ہیں جی بالکل اس نے پرس کی طرف اشارہ کیا اوکے تو پھر میرے ساتھ اوپر آئیں وہ اٹھتے ہوئے بولا ساتھ ہی کوٹ کا بٹن بند کیا مگر امید ہے ایک بات آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگی کہ میں بارش سے نیشنل میں کسی کو جاب نہیں دے سکتا میں صرف سفارش کر سکتا ہوں میں جانتی ہوں وہ بھی مسکرا کے پرس اٹھاتے ہوئے کھڑی ہوئی اگر کوئی آؤٹ آف دی وے جا کر مجھے ایک اچھی پوسٹ پہ ہائر کر سکتا ہے تو وہ وان فاتے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ میری سفارش کریں تاکہ وہ انکار نہ کر سکیں اس کا انداز قطعی اور حتمی تھا شور آپ بنگ آفس میں ہوں گے چلیں ان سے ابھی بات کر لیتے ہیں وہ فوراً تیار ہو گیا تھا اسے فاتح کے آفس میں صرف اشر کی سفارش سے جاب مل سکتی تھی اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ فاتح یہ جان پائے کہ اشر نے گھائل غزال والی حرکت کی تھی اشر محمود اس بات کو بخوبی سمجھ رہا تھا اور پہلی دفعہ اس کی رائے تالیہ کے بارے میں بدل رہی تھی مرغی آج صبح سے ہی مسلسل کٹ کٹا رہی تھی چوزے چوں چوں کرتے باغیچے میں بھاگتے پھر رہے تھے بلی نے صبح حملے کی کوشش کی تو ایڈم کی ماں نوکیلی تار لے آئی اور چھوٹی دیواروں کی منڈیر پہ لگانے لگی اسکارف لپیٹے آستین چڑھائے ایبو ٹھنڈی میٹھی دھوپ میں کھڑی تار لگا رہی تھی دفتن کسی احساس کے تحت پیچھے دیکھا تو ایڈم کو برامدے کے اسٹیپ پہ بیٹھے پایا وہ نوٹ پیڈ گھٹنوں پہ رکھے قدم کا کنارہ ربوں میں دبائے دور افق کو دیکھ رہا تھا ابھی تک شب خوابی کی رف ٹی شرٹ پہن رکھی تھی کیا لکھ رہے ہو اپنے ارد گرد کے ماحول کا گہرا مشاہدہ کر کے کچھ لکھنا چاہتا ہوں سوچ رہا ہوں کیا لکھوں اصلی لکھاری لوگوں کو قلم اور کاغذ اٹھانے سے پہلے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا لکھنا ہے اگر وہ خالی کاغذ کو گھوریں تو یا ان کا موڈ نہیں یا وہ لکھاری نہیں اور تمہیں لکھاریوں کے بارے میں اتنا کیسے معلوم ایبو تمہارے تایا کسی زمانے میں شاعری کرتے تھے ان کی چائے کہوے بناتے بناتے اتنی سمجھ تو آ ہی گئی تھی وہ اس کی طرف پشت کیے تار لپیٹ رہی تھی ایڈم نے سست روی سے ہاتھ کی پشت سے جمائی روکی پھر اداسی سے دور آسمان کو دیکھنے لگا کہانی لکھنا چاہ رہا ہوں ایبو یہ تمہیں لکھنے کا شوق کب سے ہو گیا جب سے ملاقہ گیا ہوں تب سے میں دیکھ رہی ہوں ایڈم جب سے واپس آئے ہو بدلے بدلے لگ رہے ہو کوئی بات ہے کیا وہ میز کے ساتھ تار کو لپیٹ کے گرہ باندھتے ہوئے بولی نہیں میں تو ویسا ہی ہوں اس نے نظریں چلاتے ہوئے کندھے اور چکائے مرغی کٹ کٹاتی ہوئی اس کے قدموں کے قریب آ کھڑی ہوئی چوزوں کا غول بھی پیچھے لپکا پھر اس لکھنے کے شوق کو چھوڑو اور نوکری تلاش کرو بغیر نوکری کے فاطمہ کے گھر والے شادی نہیں کریں گے ایڈم اور شادی میں صرف دو ماہ رہتے ہیں پیسے آ جائیں گے ماں بہت جلد اس نے بے پرواہی سے کہا اور پیٹ پہ جھک گیا قلم کھولا اور الفاظ اتارنے لگا ایبو نے تار کا آخری سرا باندھا اور پھر ستائش سے اسے دیکھا دیوار کی منڈیر پہ سرحدی علاقے جیسی گول گول تار لگ چکی تھی اب بلی کوئی جسارت کر کے تو دکھائے ایبو ایڈم کا دماغ بھٹکنے لگا تو اس نے پکارا وہ مڑ کے اسے دیکھنے لگی نکھری دھوپ میں برامدے کی سیڑھیوں پہ بیٹھا ایڈم بن محمد غم زدہ لگ رہا تھا کسی اور کے لیے غمزدہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے کو بھول جائے ایسے بھول جائے جیسے یاداشت کھو جاتی ہے جیسے سمندر میں جہاز ڈوب جاتا ہے اور دوسرا انسان مسلسل تکلیف میں ہو تو اس دوسرے کو کیا نصیحت کرنی چاہیے دوسرا تکلیف میں کیوں ہے ایبو اس کے سامنے آ کے رکی اور غور سے اس کے چہرے کو دیکھا دوسرے کو پہلے سے محبت تھی اور اب اس کی بے اتنائی اس کے لیے تکلیف بن رہی ہے اور تیسرا کیا چاہتا ہے ایڈم نے چونک کے اس کو دیکھا وہ تیز دھوپ میں کھڑی تھی اس لیے اس کا چہرہ واضح دکھائی نہ دیتا تھا تیسرا بس یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو پھر اس کو چاہیے کہ دوسرے کو بتائے کہ زندگی میں ایسا ہو جاتا ہے کبھی جو دل کے بہت قریب تھا وہ یوں بے پرواہ ہو جاتا ہے جیسے ہم اس کے پیر کی خاک کے برابر بھی نہ تھے لوگ ہمیں بھول کے اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں اور ہم ان کی بے اتنائی سے مسلسل اذیت میں رہتے ہیں تو ایسے وقت میں کیا کیا جائے یہ سمجھ لیا جائے کہ کوئی تیسرا یا چوتھا کسی دو لوگوں کے رشتے کو توڑوا نہیں سکتا رشتوں کو وہ دو لوگ خود بھی نہیں توڑتے یہ ہمارا مالک ہوتا ہے جو ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈالتا ہے وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے وہی مردہ دلوں کو محبت سے زندہ کرتا ہے اور وہی ان لوگوں کو پھر ہماری زندگی سے لے بھی جاتا ہے دل اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں وہی ان کو الٹاتا پلٹاتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتا ہے کیوں کا جواب ڈھونڈنے سے اذیت کم تو نہیں ہو جائے گی بیٹا جسم میں تکلیف ہو تو ہم جان جاتے ہیں کہ کوئی شے درد دے رہی ہے پھر ہم اس شے کو جسم سے دور کرنے کی صحیح کرتے ہیں کبھی دوا لے کر کبھی چبا ہوا کانٹا نکال کے کبھی گرم توے سے ہاتھ دور لے جا کے جب بھی کچھ تکلیف دیتا ہے تو ہم اپنے آپ کو اس سے دور کرنا ہوتا ہے میں انسانی رشتوں کی بات کر رہا ہوں محبتوں کی محبت تو راحت دیتی ہے تکلیف نہیں اور اگر یہ تکلیف دینے لگے تو یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے کہ خود کو اذیت دینے والے شخص سے دور کرنے کا وقت آن پہنچا ہے کیا فرار اس کا واحد حل ہے جس سے محبت ہے اس کو نہ دیکھو اسے دور چلے جاؤ کیا ایسے دلوں کے روگ ٹھیک ہو جاتے ہیں اکثر کے ہو جاتے ہیں میں چاہتا ہوں وہ اسے دور چلی جائے تاکہ اس کے دل کا روگ دور ہو سکے مگر اس نے اس سے ایسی مجبوری اور وعدے کے رشتے میں باندھ دیا ہے کہ وہ تکلیف سہتی رہے گی مگر اس کے ساتھ رہے گی اور ساتھ رہنے کے بہانے ڈھونڈے گی وہ ایسے کانٹے کی طرح ہے جو اس کے دل میں چبا ہے مگر وہ اسے نکال کے تکلیف کو کم بھی نہیں کر سکتی وہ باغیچے میں بھاگتے چوزوں کے ننے پیروں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا تو پھر تیسرے کو چاہیے کہ ان دونوں کو ان کے حال پہ چھوڑ کے اپنی تکلیف کی فکر کرے ایڈم نے سر جھٹکا اور پھر نگاہیں چرا کے چہرہ کاغذ پہ جھکا دیا شکریہ ماں مجھے لکھنے کے لیے موضوع مل گیا ہے وہ ماں سے نظریں ملائے بغیر تیز تیز قلم کاغذ پہ گھسیٹنے لگا ایبو دونوں پہلوں پہ ہاتھ رکھے افسوس سے اسے دیکھتی رہی جس وقت اشر محمود نے آفس کا دروازہ کھولا فاتح اپنی کرسی سے اٹھ کے کافی ٹیبل کی طرف جا رہا تھا کوٹ سٹینڈ پہ ٹنگا تھا اور وہ سفید شرٹ اور اسٹریپ والی ٹائی میں ملبوس تھا دروازہ کھلنے پہ گردن موڑ کے دیکھا اشر کو وہاں پا کے ہلکا سا مسکرایا اور کافی سٹینڈ تک آیا خیریت میرا ایک کام کرنا ہے آپ کو اشر بشاشت سے کہتا سامنے آیا اور کھڑے کھڑے بولا کسی کو جاب چاہیے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ہمارے آفس میں کوئی اونچا عہدہ دے دیں ڈپارٹمنٹ ہیڈ بنا دیں یا کوئی بھی اچھی جاب آپ یہ کر سکتے ہیں فاتح نے پانی کی بوتل اٹھائی اور ڈھکن انگلیوں سے گھما کے کھولا میرٹ بنتا ہے اس کا وہ ٹیلنٹڈ بھی ہے اور اہل بھی مجھے یقین ہے وہ بہت اچھا اضافہ ثابت ہوگی وہی میز کے کنارے کھڑا کہہ رہا تھا ایش یوں ایک دم کسی کو رکھنا آسان نہیں ہوتا مجھے ایچ آر کو مطمئن کرنا ہوگا پھر ایتھکس کمیٹی کو بھی مسئلے ہوتے ہیں اس طرح کی تقرریوں سے کہتے ہوئے فاتح نے کافی میکر کا ڈھکن اٹھایا اور بوتل اس کے انڈے لی پانی کی دھار گرنے لگی تو وہ بوتل اوپر لے گیا کافی اوپر پانی اب لمبی دھار کی صورت نیچے گرتا خانے کو بھر رہا تھا اشر نے گردن اونچی کر کے پہلے اس کے ہاتھوں کی مہارت دیکھی پھر اس کو دیکھا آبنگ صاف بات کرتے ہیں میں نے اتنے سالوں میں آپ کے کہنے پہ بہت سے غریب لوگوں کو اپنی فرم میں نوکریاں دی ہیں پارٹی میں کارکنوں کو اپنی طاقت کے مطابق اکوموڈیٹ کرتا رہتا ہوں اس لیے مجھے آپ ایچ آر کے حوالے مت دیں مجھے زبان دیجیے کہ آپ میری امیدوار کو ایک بہت اچھی جاب دلوا دیں گے اپنے آس پاس وہ دو ٹوک انداز میں بولا شیور sure, میں اس کی اہلیت کے مطابق اس کو یہاں جاب دلوا دوں گا اسے بھیجو پھر فاتح نے کین کھول کے کافی نکالی اور کافی میکر کے اندر الٹی ہر خانے کو جگہ پہ فکس کیا اور بٹن آن کیا اسی دوران دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی تھی وہ بوتل اور فلٹر پیپرز کو اپنی جگہ پہ سیٹ کر کے اسی بے نیازی سے مڑا تو دیکھا اشر کے ساتھ وہاں تالیاں کھڑی تھی، گردن میں رومال کی گرہ لگائے سنہری بالوں کو جوڑے میں سمیٹے وہ سادگی سے کبھی اس کو دیکھتی کبھی اشر کو فائل سینے سے لگا رکھی تھی وان فاتح نے دونوں ابرو اٹھا کے اسے دیکھا سیریسلی پھر جیسے تعجب سے سر جھٹک کے ہنسا تالیہ ابنگ نے مجھے زبان دی ہے کہ وہ تمہیں اپنے قریب بہت اچھی جاب دلوا دیں گے ساتھ ہی اشر نے کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی تو فاتح نے ہاتھ سے اشارہ کیا ٹھیک ہے تم جاؤ اور تاشا تم بیٹھو اشر نے جانے سے قبل اس کی آنکھوں میں دیکھ کے یاد دہانی کروائی جیسے کہہ رہا ہو آبنگ آپ یہ ضرور کریں گے کیونکہ میں بھی آپ کے کام کرتا رہا ہوں فاتح نے خاموشی سے اس بات میں سر کو جنجش دی وہ دونوں کمرے میں تنہا رہ گئے تو تالیا کرسی پہ بیٹھی اور فائل سامنے رکھ دی کندھے اور گردن سیدھی رکھے اب وہ خود اعتمادی سے فاتح کو دیکھ رہی تھی تو تمہیں بی این میں اچھی جاب چاہیے اینک لگاتے ہوئے سامنے کرسی پہ بیٹھا اور فائل اٹھا کے کھولی انداز پروفیشنل ہو گیا رات والے واقعے کا کوئی حوالہ نہیں دیا جی سر ہوں وہ اس کے کاغذات کو پڑھ رہا تھا کونے میں رکھے کافی میکر سے پانی ابلنے کی آواز آنے لگی تھی ماسٹرز میں تم نے پولیٹیکل سائنس یا آئی آر یا سوشیالوجی نہیں پڑھی لیکن کوئی بات نہیں اس نے صفا پلٹایا تمہارے مارکس اچھے تھے لاہور سے کیا تھا تم نے ماسٹرز؟ وہ خود کلامی کے انداز میں کہہ رہا تھا اسکیل سے تم نے چند آرٹ کورسز کیے ہیں پینٹنگز اور مجسمے بنا سکتی ہو رائفل شوٹنگ کا کورس جمناسٹک ہم پانی ابلنے کی آواز بلند ہوئی تو کافی کی مہک اس کے نتنوں سے ٹکرانے لگی وہ خاموشی سے اس کو اپنی فائل پڑھتے دیکھی گئی سی وی اتنی متاثر کن نہیں ہے تمہاری لیکن اشر سے وعدہ کیا ہے میں نے اب اس نے واپس پہلا صفحہ پلٹایا اور رک کے اس کا نام پڑھا تالیہ مراد بنت مراد راجا پھر اینک کے اوپر سے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا اور مسکرایا تمہارے دادا کو بھی تمہاری طرح تاریخ سے دلچسپی تھی کیا کیونکہ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام ملاقہ سلطنت کے ایک بندہ ہارا کے نام پہ رکھا ہے تالیہ کی گردن میں گلتی سی ڈوب کے ابھری مگر تاثرات ہموار رہے مراد راجہ صرف سلطان مرسل شاہ کے بندہ ہارا کا نام نہیں تھا یہ عام سا نام ہے پھر توقف کیا اور ویسے بھی بندہ ہارا مراد راجا اتنا مشہور نہیں کہ اس کے نام کے اوپر لوگوں کے نام رکھے جائے آواز تلخ ہو گئی اندر جیسے اپنے باپ کے لیے غصہ ابلنے لگا مشہور ہونے کی بات نہیں ہوتی تاشا مراد راجہ تاریخ کا ایک عظیم کردار تھا اور اس کو میرا خیال ہے لوگ مس انڈرسٹینڈ کرتے آئے ہیں وہ ایک اچھا اور آنریبل آدمی تھا مگر ہماری سوشلائٹ لڑکیوں کو تاریخ کی گہرائی میں جانے کا شوق نہیں ہوتا افسوس فاتح کی نظریں فائل پہ جھک گئی تو وہ ضبط سے بولی تاریخ ویسی نہیں ہوتی جیسے مورخ قلم دان کرتے ہیں مگر وہ نہیں سن رہا تھا تمہارے والد حیات ہیں پھر یاد آیا اوہ رائٹ ان کی وفات ہو چکی ہے جس کے بعد تمہیں یہ سب ترکے میں ملا تھا اسرا نے بتایا تھا خیر کیا کرتے تھے وہ سیاست دان تھے بہت دانا بہت زیرے کے انسان تھے اور ان کی وفات نہیں ہوئی فاتح نے چونک کے اس سے دیکھا وہ سادگی سے کہہ رہی تھی جب آخری دفعہ میں نے انہیں دیکھا تھا تو وہ زندہ تھے اور صحیح سلامت تھے ہاں اب ان کی قبر بھی ہے اور وقت کی دھول میں وہ قبر ملیا میٹ ہو چکی ہوگی مگر میرے لیے وہ ابھی بھی زندہ ہے ہاؤ نائس اس نے بغیر اثر لیے صفحہ پلٹایا پھر کچھ پڑھ کے چونک کے اسے اینک کے اوپر سے دیکھا میرٹل میرڈ تو تم شادی شدہ ہو پھر ہم ابھی تک تمہارے شوہر سے کیوں نہیں ملے فائل بند کرتے ہوئے اینک اتار کے رکھی اور پیچھے کو ٹیک لگائی تالیا مراد کے اندر تک کانٹے سے چپ گئے تکلیف بہت زیادہ تھی میں اور میرے شوہر ہم ساتھ نہیں رہتے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کہنے لگی وہاں کوئی جذبہ کوئی بے چینی کچھ نہ تھا یادوں کے ساتھ احساس بھی مر گئے تھے کیوں؟ اس نے تعجب سے کیے۔ ہم ایک دوسرے سفر پہ نکل گیا شاید خود غرض تھا شاید مجھے پروٹیکٹ کرنا چاہتا تھا ساتھ بھی نہیں رہا اور چھوڑا بھی نہیں اب اس کے آگے اونچی منزلیں ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ وہ ان کو پالے کرسی پہ ٹیک لگائے گال تلے انگلی رکھے بیٹھے فاتح میں سوچنے والے انداز میں پوچھا واپس آئے گا کیا وہ مسکرائی اور آگے کو جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا میں تالیا بنتے مراد راجا ہوں اگر وہ خود سے واپس نہ آیا تو اس کو گردن سے دبوچ کے واپس کھینچ لاؤں گی پھر چاہے مجھے کسی کی قبر بنانی پڑے یا پرانی قبر کھودنی پڑے ایک بات تو طے ہے کہ تالیہ کی ہمت نہیں ٹوٹے گی اوکے کول خیر نیشنل میں کیوں کام کرنا چاہتی ہو حالانہ کہ تم جانتی ہو میں تمہیں بالکل پسند نہیں کرتا ابلتی کافی کترا کترا جب میں گر رہی تھی اور اس کی کڑوی خوشبو سارے آفس میں پھیل چکی تھی میں چاہتا ہوں وہ میرے ساتھ رہے کیونکہ اسے میری اور مجھے اس کی ضرورت ہے چار ماہ قبل میں تالیہ کو ایک بد دیانت اور سطحی سوشلائٹ کے طور پہ جانتا تھا جس نے میری فائل چرائی تھی اگر چیزیں واپس اسی مقام پہ پہنچ جائیں تب بھی میں یہی چاہوں گا کہ وہ میرے ساتھ رہے بھلے میں اسے ناپسند کروں اسے دھتکاروں مگر میں چاہتا ہوں کہ وہ تب بھی میرے ساتھ رہے امید ہے اسے وعدے نبھانے آتے ہوں گے اس نے بہت سی کڑوی مہک اندر اتاری اور مسکرا کے گویا ہوئی آپ کے ساتھ کام کرنا میری سی وی کو چار چاند لگا دے گا کچھ عرصے کی جاب سے مجھے مستقبل میں بہتر جابس مل جائیں گی اور میں ایک اعلیٰ عہدہ اس لیے بھی چاہتی ہوں کیونکہ مجھے لیڈ کرنے کی عادت ہے لیڈ ہونے کی نہیں مجھے باس لیڈی بن کے حکم چلانا اچھا لگتا ہے میرا خیال ہے میں ماتحتی کرنے کے بجائے ایک اچھی پروجیکٹ ہیڈ بن سکتی ہوں مجھے سیاست کی سمجھ بوجھ بھی ہے اور مجھے عالمی سیاست سے دلچسپی بھی ہے آپ مجھے کام دیں میں ہر کام کر سکتی ہوں اعلیٰ عہدے کا مطلب ہے کام کا بہت زیادہ بوجھ اور جہاں تک میں اپنے معاشرے کو جانتا ہوں نازک سوشلائٹس دن کے بارہ بجے اٹھتی ہیں اور ان کی ساری زندگی شام کو ہونے والی پارٹی کا گاؤن منتخب کرنے تک محدود رہتی ہے اگر میں تمہیں کوئی بہت بڑا عہدہ دے بھی دوں تو کیا تم کام کر لو گی وہ سنجیدہ تھا کافی ابل ابل کے جب کو بھر چکی تھی اور پھر مشین ٹھنڈی پڑ گئی تھی میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ مجھے جو کام جب بھی اور جتنا بھی دیں گے میں بغیر شکایت کے اسے مکمل کر کے دوں گی میں سب کر سکتی ہوں آپ جلد جان جائیں گے سو تمہارے کوئی سوشل ورک لوگوں کی بہبود وغیرہ کے عزائم نہیں ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گی گو کہ مجھے بہت اچھی سیاسی سمجھ بوجھ ہے مگر میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں بی این میں اس لیے آنا چاہتی ہوں کہ ملیشیا جیسے ایک تیسری دنیا کے ملک کو دنیا کا بہترین ملک بنا دوں وغیرہ وغیرہ یا پھر تیسری دنیا کیا ہوتی ہے تاشا اس نے ایک دم پوچھا تو وہ بولتے بولتے رکی۔ ابرو بھنج کے پوچھا سوری تیسری دنیا کا ملک ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ کہتے ہوئے کھڑا ہوا کرسی دھکیلی اور کافی ٹیبل تک گیا ترقی پذیر ملک گو کہ ملیشیا ویسا نہیں ہے مگر میری بات کا مطلب تھا کہ سرد جنگ ایک بہت طویل جنگ تھی جو ہماری دنیا میں ہوئی تھی یہ دراصل جنگ نہیں تھی بس امریکہ اور روس کے درمیان ایک تناؤ ایک تلخی تھی کہ کس کا نظام بہتر ہے امریکہ کا کیپٹلزم یا روس کا کمیونزم وہ کیبنٹ کھول کے کافی کا مگ نکالتے ہوئے کہہ رہا تھا تالیا کرسی پہ ترچھی ہو کے اس طرف دیکھنے لگی ایک طرف مغربی بلاک تھا امریکہ اور نیٹو ممالک کا دوسری طرف مشرقی بلاک تھا سوویت یونین اور اس کے اتحادیوں کا کئی سال یہ دونوں بلاک اپنے نظام کو بہتر ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہے اس نے کافی میکر کے اندر سے گرم جگ نکالا اور مگنے اسے انڈیلا جن ممالک نے اس جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیا ان کو پہلی دنیا کے ممالک کہا جاتا تھا جنہوں نے روس کا ساتھ دیا وہ دوسری دنیا کے ممالک کہلائے اور اس نے جگ کو مک سے دو تین فٹ اوپر اٹھایا لمبی سی سیاہ دھار نیچے گرتی دکھائی دے رہی تھی تالیا کی نظریں اس دھار پہ جم سی گئی اندر ہی اندر کچھ ڈوب کے ابھرا تھا ابو الخیر کا بہترین غلام کہوے کو دھار کی صورت پیالے میں بھرا کرتا تھا اور جو ممالک نیوٹرل رہے جنہوں نے کسی کا ساتھ نہ دیا ان کو تیسری دنیا کے ممالک کہا جاتا تھا اس نے جگ رکھا اور مگ اٹھائے کرسی تک واپس آیا سیٹ سنبھالی اور اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے مسکرا کے اسے دیکھا آج لوگ غلط علام انداز میں تیسری دنیا کے ممالک سے مراد غریب ترقی پذیر ممالک لیتے ہیں حالانکہ یہ کوئی میں اس اصطلاح نہیں تھی مگر اب لوگوں نے اس کا مطلب بدل دیا ہے جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں آرٹ اور تاریخ کو کمرشل فائدے کے لیے استعمال کرنا الگ چیز ہے اور اس میں دلچسپی لے کر اسے کچھ سیکھنا الگ پھر گھونٹ بھر کے مگ میز پہ رکھا اور اسے جتاتی مسکراہٹ سے دیکھا سیاسی سمجھ بوجھ رکھنے والوں کو سر جنگ کے بلاکس کے بارے میں عموماً معلوم ہوا کرتا ہے مگر خیر تم یہاں کام کرو گی تو سیکھ جاؤ گی پھر اس کی فائل اس کی طرف دھکیلی تم سموار سے جوائن کر سکتی ہو اس کی ساری کڑواہٹ کو پی کے وہ اس سا مسکرائی اور فائل لی اٹھی سموار بہترین رہے گا کیونکہ ویسے بھی مجھے ویکینڈ پہ ملاقہ جانا ہے اپنے نئے گھر کا جائزہ بھی تو لینا ہے جتاتے ہوئے کہا تو اس نے لیپ ٹاپ کھول لیا اور اینک ناک پہ جمائے اس کی طرف متوجہ ہو گیا نہ خدا حافظ نہ الوداع بس بے رخی کافی تھی اور وہ یہ پہلی دفعہ تھوڑی کر رہا تھا مگر یہ طے تھا کہ تالیہ کی ہمت نہیں ٹوٹے گی باہر نکلتے ہوئے اس نے خود سے دہرایا تھا کیسا رہا انٹرویو وہ آفس سے نکل کے کوریڈور تک آئی تھی کہ اشر جو سامنے سے دو افراد کے ساتھ چلتا آ رہا تھا اسے دیکھ کے رکا اور مسکرا کے پوچھا توقع کے برخلاف بہت اچھا اس نے گہری سانس بھری اسے واقعی امید نہ تھی کہ فاتح اس سے اتنی آسانی سے جاب دینے پہ راضی ہو جائے گا اشر کو الوداع کہہ کے وہ راہداری کے دھانے تک آئی تو کونے میں اس کی طرف پشت کیے کھڑے آدمی نے ایک دم رخ موڑا تالیا جو فائل سینے سے لگائے چلتی جا رہی تھی ٹھٹک کے رکی پھر اس کا چہرہ دیکھ کے سن رہ گئی وہ سمی تھا ڈریس شرٹ پہنے وہ پین کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا جتانے والے انداز میں مسکرا رہا تھا تالیا نے فوراً اس طرف دیکھا جہاں سے وہ آئی تھی وہاں اشر ابھی تک کھڑا ان دو افراد سے کوئی بات کر رہا تھا آگے پیچھے دوسرے لوگ بھی آ جا رہے تھے اشر صاحب سے میرا تعارف نہیں کراؤ گی ڈیئر وائف وہ گہری نظریں اس کے چہرے پہ جمائے ہوئے تھا جو ایک دم فک ہوا تھا پھر وہ سنبھلی ماتھے پہ بل پڑے تم یہاں کیوں آئے ہو تم نے خود کہا تھا کہ میں ان کو سب بتا دوں وہی بتانے آیا ہوں بے نیازی بھری مسکراہٹ سے کہتا وہ اس کے ساتھ سے گزر کے اشر کی طرف بڑھا تو تالیا جلدی سے بولی رکو پلیز رکو سمی وہ جیسے پریشانی کو چھپاتے ہوئے سوچ سوچ کے کہہ رہی تھی سمی رکا اور مسکرا کے پلٹا ادھر آؤ یہاں بات کرتے ہیں وہ تیزی سے ریسٹ رومس کی طرف بڑھی سمی پیچھے آیا وہ ایک طویل ہال تھا جس میں سنک بنے تھے اور دوسری طرف باتھ رومس کے دروازے تھے سمی جیسے ہی اندر آیا تالیا نے دروازہ بند کیا اور غصے سے اس کی طرف گھومی تم میری جان چھوڑ کیوں نہیں دیتے تم اب بھی مجھ سے ڈرتی ہو وہ دونوں وہاں اکیلے تھے میں کسی سے نہیں ڈرتی جواباً سمی نے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے اسے سر سے پیر تک دیکھا تم جاب لینے آئی ہو یہاں ہے نا میں نے اشر صاحب کی بات سن لی تھی تم جتنی بہادر رہنے کی اداکاری کر لو تم اپنے نئے آفس میں کوئی تماشا نہیں بنانا چاہو گی تم کیا چاہتے ہو صرف اپنا اتنا سا حصہ وہ انگلیوں کے درمیان ذرا سا خلا بنا کے دکھایا میرے پاس اتنا کیش ہے نہ ہوتا ہے وہ زچ ہوئی اور بینک سے میں تمہیں ایک پیسہ نہیں بھیجوں گی ہاں ظاہر ہے سیاسی جماعت میں کام کرنے کے بعد تمہاری بینک ٹرانزیکشنز پہ کڑی نظر رہے گی میں تمہیں مشکل میں تھوڑی ڈالوں گا تالیہ سمجھ میں آ گیا نا تمہارے اب میرا پیچھا چھوڑ دو میرے پاس کچھ نہیں ہے یہ بات وہ عورت کہہ رہی ہے جو صرف جاب انٹرویو پہ بھی لاکھوں کی جولری پہن کے آئی ہے تالیا بدک کے پیچھے ہٹی اس کے ہاتھ خالی تھے مگر کانوں میں پہنے ایئر رنگس کے موٹے موٹے ہیرے جگمگا رہے تھے تم مجھے یہ ہیرے دے سکتی ہو اس نے اس کے کانوں کی طرف اشارہ کیا یہ یہ نقلی ہیں یہ سب زرکون ہے گردن کڑا کے بولی یہ سب اصلی ہیں اور یہ تو صرف پہلی قسط ہے ایئر رنگس پلیز وہ ہتیلی پھیلائے کھڑا تھا اور یہ مت سمجھنا کہ میں ان کو بغیر رسید کے بیچ نہیں سکتا میرے اتنے سنار جاننے والے ہیں کہ میں صرف ہیرے الگ کروا کے بیچ سکتا ہوں اب میرا وقت مت کرو اور مجھے ایئر رنگس دو یہ پہلی اور آخری دفعہ ہے سمی وہ بے بسی سے آئی پھر ادھر ادھر دیکھا وہاں کوئی نہ تھا اس نے نوچنے والے انداز میں اپنے کانوں سے موٹے موٹے ہیرے والے ٹاپس اتارے اور اس کی مٹھی پہ پٹ گئے آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا ورنہ تمہاری جان لے لوں گی سمی نے روشنی میں اٹھا کے ان ہیروں کو دیکھا پھر مسکرا کے سر کو خم دیا شکریہ دوست اور انہیں جیب میں ڈالتا آگے بڑھ گیا زیر لب کچھ بڑبڑاتی رہی اس کا چہرہ غصے سے دہک رہا تھا اور وہ سخت جھنجھلائی ہوئی لگتی تھی وان فاتح کی رہائش کا پہ وہ رات اتری تو لان کی ساری برقیاں جگمگا اٹھی اندر لاؤنج میں اسرا صوفے پہ بیٹھی لیپ ٹاپ کھلے کام کرتی دکھائی دے رہی تھی وہ سادہ سی سرمئی میکسی میں ملبوس کندھے پہ سیاہ سٹول ڈالے بالوں کو الجھے ہوئے جوڑے میں باندھے پوری توجہ سے اسکرین پہ جھکی تھی جب جولیانہ روتی ہوئی بھاگتی آئی ماما ماما سکندر نے مجھے مارا ہے لمبے بالوں والی بچی بھیگی آنکھیں ملتی تیزی سے اس کے گھٹنے سے آ لگی اسرا نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا اور اپنے گال پہ آئے بال پیچھے اڑا سے کیوں؟ وہ گیم میں ہار رہا تھا تو اس نے میرا جوائے چھین لیا اور مجھے مارا وہ بھا بھا کیے روئے جا رہی تھی سکندر اسرا نے اسکرین فولڈ کی اور پرسکون انداز میں زور سے آواز دی سکندر تیوریاں چڑھائے خفا خفا سا باہر نکل آیا جی ماما اسرا نے دو انگلیوں سے اسے قریب آنے کا اشارہ کیا وہ صرف چہرہ لیے سامنے آیا ماما سکندر کو بھی مارے جیسے اس نے مجھے مارا ہے اسے دیکھ کے وہ مزید زور سے رونا شروع ہوئی سکندر نے کہا جانے والی نظروں سے اسے گھورا مگر خاموش رہا سکندر وہ سنجیدہ سی سادگی سے گویا ہوئی آپ نے ابھی کچھ غلط کیا ہے مجھے معلوم ہے کہ وہ غلط کیا تھا مگر کیا آپ کو معلوم ہے سکندر خاموش رہا آپ میرے کمرے میں جاؤ اور گیارہ منٹ تک سوچو کہ آپ نے کیا غلط کیا ہے کیوں کیا ہے پھر واپس آ کے مجھے اپنے ریزنس بتاؤ گے ساتھ ہی ابرو سے جانے کا اشارہ کیا سکندر خفا خفا سا فوراً اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا جو لیانا نے آنسو پونچھتے خفکی سے اسے دیکھا اسے گیارہ منٹ کیوں دیے ماما مجھے ہمیشہ آٹھ منٹ ملتے ہیں کیونکہ آپ آٹھ سال کی اور وہ گیارہ سال کا ہم جتنے بڑے ہو جاتے ہیں ہمیں اپنی غلطیوں پہ غور کرنے کے لیے اتنا زیادہ وقت درکار ہوتا ہے اب آپ آنسو صاف کرو وہ نرمی سے کہہ رہی تھی جو لیانا نے زبردستی آنسو صاف کیا اور منہ پھلا کے بیٹھ گئی اسرا نے فون اٹھایا اور نمبر ملا کے اسے کان سے لگایا کتنا سامان بچا ہے گیلری میں اب وہ اپنی سیکرٹری سے پوچھ رہی تھی بس چند ہی آئٹمس ہیں جو بک نہیں سکے ان کو آن لائن سیل پہ لگا دو مجھے اس سارے مال سے جان چھڑانی ہے بس وہ واقعی جان چھڑانے والے انداز میں کہہ رہی تھی ساتھ ہی کن پٹیوں کو دبایا نیلامی کی سردردی بلاخر ختم ہونے والی تھی بات مکمل ہوئی تو سکندر باہر آتا دکھائی دیا اس کا چہرہ اب قدرے جھکا ہوا تھا سرخی غائب تھی وہ چپ چاپ اس کے دوسری طرف آ بیٹھا درمیان میں ماں تھی جو لیانا نے گردن نکال کے اس کا جائزہ لیا پھر آپ نے سوچا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تھا جی اس نے جھکے سر کے ساتھ کہا جو لیانا جیت رہی تھی تو مجھے غصہ آ گیا یہ گیم میں نے اسے سکھائی تھی میں اس میں جیتنا چاہتا تھا تو آپ اسے جیتنے دیتے بعد میں نئی گیم شروع کر کے زیادہ اچھا کھیل کے اسے ہرا دیتے وہ تو میں اسے ہرا ہی دوں گا ابرو چکا کے بولا پھر ماں کی شکل کو دیکھ کے چہرہ جھکایا سوری ماما جیتنے کے لیے دوسرے کو تکلیف دینا ضروری نہیں ہوتی سکندر میں آئندہ یہ نہ سنوں کہ آپ نے بہن پہ ہاتھ اٹھایا ہے آپ کو معلوم ہے کیا آپ مسلمان ہو اور مسلمان ایسے کرتے ہیں کیا مگر ماما جو لیانا چیٹنگ بھی تو کر رہی تھی اسرا نے چونک کے گردن گھمائی جو لانا یکدم پھیکی پڑ گئی سکندر سچ کہہ رہا ہے اس نے اسے گھورا جو لیانا کے آنسو آ گئے میں صرف آٹھ منٹ جو لیانا صرف آٹھ منٹ اس نے چٹکی بجا کے کمرے کی طرف اشارہ کیا وہ آنسو روکتی کمرے کی طرف بھاگی سکندر نے گہری سانس بھری اور ذرا چوڑا ہو کے صوفے پہ بیٹھا ماما آپ اس کو سمجھایا کریں یہ جھوٹ بھی بولنے لگی ہے اور چوری بھی کرتی ہے کیا اس نے پہلے بھی ایسے کیا ہے وہ متفکر ہوئی جی ماما یہ فرینڈ کی نوٹ بک کپڑوں میں چھپا کے لے آئی میں نے دیکھ لی تو کہا کہ یہ غلط بات ہے مگر ماما وہ آگے سے بدتمیزی سے بولی ماما نے بھی تو ڈیڈ کے لاکر سے فائل نکال کے کپڑوں میں چھپائی تھی ایسا کرنے سے گناہ نہیں ملتا اسرا بنتے محمود بالکل شل رہ گئی دل دھڑکنا بھول گیا کیا بیکار کی بات کر رہے ہو سکندر میں نے کب کچھ چھپایا ہے پھر غصے سے اس کا چہرہ دیکھا ماما مجھے پتا ہے جولیانا جھوٹ بول رہی ہے وہ فوراً بولا تو اسرا نے تھوک نگلا اگر یہ بات آپ کے ڈیڈ کو معلوم ہوئی تو وہ آپ دونوں سے ناراض ہو جائیں گے وعدہ کرو آپ یہ بات ان کو نہیں کہو گے اگر وہ ناراض ہوئے تو گھر نہیں آئیں گے وہ گھبرا گئی تھی اف کورس ماما میں نہیں بتاؤں گا اس نے جلدی سے ماں کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں لے کر دبایا اسرا کو ایک دم ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے وہ اٹھ کھڑی ہوئی میں اب جولیانا کو الگ سے ڈانٹتی ہوں سکندر کو تسلی دلا کر وہ تیزی سے کمرے کی طرف آئی تھی جولیانا بیڈ پہ بیٹھی سر ہاتھوں پہ گرائے ہوئی تھی اسے دیکھ کے چونک کے گردن اٹھائی ماما ابھی تو فائیو منٹ ہوئے ہیں اور جولی اسرا جلدی سے اس کے ساتھ بیٹھی اور نرمی سے اس کے بالوں کو سہلایا آپ نے سکندر کو یہ کہا ہے کہ ماما نے ڈیڈ کی الماری سے کچھ چھپایا تھا جو نے فوراً نظریں جھکا لی میں نے نہیں کہا آپ جھوٹ بھی بولنے لگ گئی ہو جولی وہ بے بسی بھرے غصے سے بولی پھر گہری سانس لے کر خود کو نارمل کیا مجھے تو نہیں یاد کہ میں نے کبھی کچھ کپڑوں میں چھپایا ہو وہ اس رات میں نے دیکھا تھا اٹک اٹک کے بولی اسرا کے دل کی دھڑکن سست ہو گئی کیا مجھے بتاؤ میں نہیں ڈانٹوں گی میں ڈیڈ کے باتھ روم میں تھی تب آپ آئی تھی اور آپ نے کوئی فائل لاکر سے نکال کے کپڑوں میں چھپائی تھی پھر آپ چلی گئی تھی وہ رک رک کے بتا رہی تھی اور آپ ڈیڈ کے باتھ روم میں کیا کر رہی تھی ایکچولی مجھے پتا ہے آپ ٹوتھ پیسٹ کھا رہی تھی ہے نا وہ ایک دم غصے سے بولی تو جولیانا نے سہم کے سر جھکا لیا آپ کے باتھ روم کی ٹوتھ پیسٹ میں چیک کرتی ہوں تو آپ نے سوچا آپ ڈیڈ کی کھاؤ گی تو مجھے پتا نہیں چلے گا بتاؤں میں ڈیڈ کو بتاؤں مما سوری آئندہ میں نہیں کروں گی اگر آئندہ آپ نے ٹوتھ پیسٹ کو منہ میں ڈالا تو میں ڈیڈ کو بتا دوں گی کہ آپ ان کا ٹوتھ پیسٹ کھاتی ہو اس دن بھی مجھے پتا تھا کہ آپ اندر ہو اسی لیے میں آئی مگر سوچا آپ کو خود احساس ہو جائے گا اس لیے میں اپنی چیزیں لے کر چلی گئی وہ اب بے ربط انداز میں کہتی اس کو ڈانٹے جا رہی تھی ہتیلیاں پسینے سے بھیگ چکی تھی جب وہ دونوں باہر نکلی تو جولیانا نارمل لگ رہی تھی اور اسرا بھی سنبھلی ہوئی تھی فاتح گھر آ چکا تھا اور کچن سے آوازیں آ رہی تھی وہ جولیانا کا ہاتھ تھامے قدرے تعجب سے راہداری میں آگے بڑھتی گئی یہاں تک کہ کچن کا کھلا دروازہ سامنے آیا تو اس نے چوکھٹ سے اندر جھانکا کچن کھلا اور سفید ٹائل سے آراستہ تھا کاؤنٹر پہ سکندر بیٹھا تھا اور دوسرے کے ساتھ فاتح ٹیک لگائے بازو سینے پہ لپیٹے کھڑا تھا ٹائی ڈھیلی کیے شرٹ کے کف موڑے وہ تھکا تھکا لگتا تھا مگر مسکرا کے سکندر سے کچھ کہہ رہا تھا جب وہ اندر داخل ہوئی تم آج کچن میں کیسے فاتح نے نگاہیں پھیر کے اسے دیکھا اور مسکرایا بھوک لگی تھی کھانا لینے آیا تھا کھانا ملازمہ نے ٹیبل پہ لگا تو دیا تھا اسرا تعجب سے اندر آئی ڈیڈ کو کھانے کا ذائقہ نہیں پسند آ رہا ماما سکندر نے نوڈل کے پیالے سے سر اٹھا کے اطلاع دی۔ کھانا ہمیشہ سبو ہی بناتی ہے آج کیا ہو گیا ہے اچانک عجیب سا کھانا بناتی ہے وہ میرے میدے میں جلن ہو رہی ہے وہ کندھے اچکا کے بولا تو اسرا آ گیا میں تمہیں کچھ اور بنا دیتی ہوں ہاں شیور وہ بس مسکرا دیا تھکان کے باوجود موٹ اچھا لگ رہا تھا جو شرماتی شرماتی باپ کے قریب آ کے کھڑی ہوئی فریج سے پیکٹ نکالتی اسرا نے کنکیوں سے اسے دیکھا وہ اس کے لیے چلتا پھرتا ٹائم بم بن چکی تھی مجھے تم لوگوں سے ایک ضروری بات کہنی ہے نوڈل سوپ پیتے سکندر نے گردن موڑی جو لیانا جو کیبنٹ سے ٹیک لگائے کھڑی اپنے لمبے بالوں سے کھیل رہی تھی چہرہ اٹھا کے دیکھنے لگی اسرا البتہ نیم رخ موڑے سلیب پہ کیما رکھ کے تیز تیز اس سے پیڑے نکالنے لگی ماتھے پہ بل پڑ گئے تھے میں نے پارٹی چیئرمین شپ کے لیے کاغذات جمع کروا دیے ہیں دو ماہ بعد الیکشن ہے سے ہم کیمپین شروع کریں گے کیا پھر آپ پارٹی چیئرمین بن جائیں گے کیا آپ پردھان منتری بن جائیں گے دونوں بچوں نے بعد دیگرے سوال پوچھے اسرا کے ہاتھوں میں مزید تیزی آ گئی جب کوئی اسکول کی فٹ بال ٹیم میں شامل ہوتا ہے تو اس کا خواب ہوتا ہے کہ وہ بہترین پلیئر بنے پھر وہ کیپٹن بنے پھر وہ قومی لیول پہ کھیلے اور آخر میں وہ قومی ٹیم کا کیپٹن بنے جب کوئی فوج میں بھرتی ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ایک دن وہ آرمی چیف بنے اپنے ملک کی اعلیٰ ترین سطح پہ نمائندگی کرنے کا خواب دیکھنا بری بات نہیں ہے ہر سیاستدان اعلیٰ ترین مقام پہ پہنچنا چاہتا ہے اور میں اس نے باری باری تینوں کو دیکھا اس کے بہت قریب ہوں تم لوگوں سے میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم میرا ساتھ دو بچے چپ ہو گئے جولیانا نے ماں کو دیکھا اور سکندر کا چہرہ جھک گیا جب بھی کیمپین شروع ہوتی ہے ڈیڈ ہر طرف سے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں اس کو مسئلوں کے علاوہ کوئی لفظ نہیں مل رہا تھا تم یہ یقین رکھو سکندر کہ تمہارا باپ ہر موقع پہ تمہاری حفاظت کرے گا اور جیسے آریانہ کی حفاظت کی تھی اسرا نے ایک دم میٹ بال ڈش میں پٹخی اور اس کی طرف گھومی تو آنکھوں میں بے بسی بھرا غصہ تھا اور اگر میں آریانہ کو بھلا بھی دوں تبھی ہر کیمپین کے شروع ہوتے ہی منفی مہم شروع ہو جاتی ہے میرے بچوں سے رپورٹر سوال پوچھتے ہیں مجھے ہر جگہ مسکرا مسکرا کے لوگوں سے وعدے کرنے پڑتے ہیں انٹرویوز اور پھر آئے روز اخبارات میں تمہارے اوپر کیچڑ اچھالا جاتا ہے بچے اسکول جانے سے ڈرنے لگتے ہیں تم گھر کی شکل دیکھنا بھول جاتے ہو ہم تمہارے لیے ترس جاتے ہیں اور اس ساری بھاگ دوڑ کے آخر میں فاتح بن رامزد تم ہار جاؤ گے تو کیا ہوگا ہاں بولتے بولتے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا اور اگر ہم جیت گئے تو وہ اتنا ہی پرسکون کھڑا تھا اسرا نے تعصب بھری نظر اس پہ ڈالی پھر ڈش پر ایک کھسکائی اور پیر پر ڈختی وہاں سے نکل گئی فاتح نے گہری سانس بھری اور خاموشی سے سنک تک گیا ہاتھ دھوئے اور کیمے کی ڈش کو اپنے قریب کیا پیڑا اٹھایا اور اسے گول شکل دینے لگا اس کے ہاتھ مہارت سے چل رہے تھے ذہن اسرا کی باتوں میں الجھا تھا تھوڑی دیر بعد وہ خاموشی سے پاستا کے اوپر میٹ بالز پلیٹ میں سجائے میز پہ رکھ رہا تھا تو ٹوکری میں پڑی سبزیاں دیکھ کے چونکا پہلے خیال کیوں نہیں آیا ماتھے کو چھوا پھر چھریوں کے اسٹینڈ کی طرف بڑھا سب سے بڑا چھرا نکالا اور سلاد کی سبزیاں الگ الگ کر کے کٹنگ بورڈ پہ رکھی اب وہ تیز تیز ہاتھ چلاتے ان کو کاٹ رہا تھا سکندر آہستہ آہستہ سوپ پیتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا ڈیڈ آپ کو یہ کرنا آتا ہے نہیں لیکن تمہاری ماں ناراض ہو چکی ہے اور ملازم گھر جا چکے ہیں خود ہی کرنا پڑے گا اس نے سلاد پلیٹ میں ڈالا اور جھک کے چمچ سے پاستا کا ذائقہ چکھا مگر چہرے پہ بدمسکی پھیلی بس گزارے لائق ہے اسے ذائقہ پسند نہیں آ رہا تھا پروسیس کیے گئے پیکٹ والے کھانے بے تاثیر بے سواد معلوم نہیں کیوں مگر ذہن میں کوئی موازنہ سا تھا جس کے سامنے کھانا بیکار لگ رہا تھا اپنے کمرے میں اسرا آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹی تھی اور ساتھ بیڈ پہ آڑی ترچھی لیٹی جو لیانا کوئی کلرنگ بک کھولے رنگ بھرتی کہہ رہی تھی آج ڈیڈ خود کیوں کھانا بنا رہے ہیں وہ تو پانی پینے بھی کچن میں نہیں آتے تھے اور آج کہہ رہے تھے مجھے پکتے سوپ کی مہک اچھی لگ رہی ہے ماما ڈیڈ ایسے کیوں ہو گئے ہیں پھر رک کے انگلیوں پہ کچھ گنا آپ ان سے ناراض ہیں تو کیا آپ ان کو فورٹی ایٹ منٹس دیں گی مجھے تنگ مت کرو جولی ناگواری سے کہتے اس نے کروٹ بدل لی ایک آنسو آنکھ سے گرا اور تکیے میں جذب ہو گیا ساری اداکاری تھی فیملی مین بننے کی تاکہ وہ لوگ یقین کر لیں کہ اس کو ان کی پرواہ ہے اسرا کے اندازے لامحدود تھے یونیورسٹی میں اکثر کلاسز ختم ہو چکی تھیں اس لیے طلبہ طالبات کا جمے غفیر گیٹ سے باہر نکلتا دکھائی دے رہا تھا پارکنگ میں ہنستے معمول بے حد رش تھا اور سب اپنے اپنے بیگس اٹھائے اپنی مطلوبہ سواری کی طرف بڑھ رہے تھے اسکرٹ، باجوک رنگ مغربی لباس غرض ہر طرح کا لباس پہنے لڑکیاں باہر آتی دکھائی دے رہی تھیں۔ ایسے میں ایک پھولدار اسکارف والی لڑکی بیگ کندھے پہ ڈالے موبائل کے بٹن دباتی سڑک کراس کرنے لگی تو عقب سے آواز آئی فاطمہ وہ چونک کے گھومی، پھر اس نے نوجوان کو وہاں کھڑے دیکھ کے تعجب سے ابرو اکٹھے کیے ایڈم تم ادھر وہ حیران رہ گئی تھی دھوپ کے باعث ماتھے پہ ہاتھ کا چھجا بنا کے دیکھا وہ واقعی ایڈم ہی تھا چھوٹے بالوں اور نکھری رنگت والا ایڈم سیاہ پینٹ پہ سفید ٹی شرٹ پہنے سنجیدہ لگ رہا تھا فاطمہ ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں ہاں ادھر آ جاؤ فاطمہ سنجیدگی سے کہتی آگے بڑھ گئی دونوں فٹ پاتھ پہ چلتے بس اسٹینڈ تک آئے جہاں چھپر تلے بینچ رکھا تھا فاطمہ قدرے تکلف سے ادھر بیٹھی درمیان میں کتابیں اور بیگ رکھا ہاتھ سے اسے کتابوں کے اس طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا وہ سر جھکائے متانت سے بیٹھ گیا تم خیریت سے آئے ہو پھر جیسے یاد آیا تمہارا تحفہ مل گیا تھا مجھے شکریہ اس کے لیے ایڈم بن محمد نے گہری سانس لی چار ماہ پہلے بھیجا گیا تحفہ اسے یاد بھی نہ تھا بلکہ ایک ہفتہ قبل بھیجا گیا تحفہ دل ہی دل میں اپنی تسی کی جس کے لیے اس نے اسرا اور تالیہ دونوں سے مشورہ مانگا تھا تب اس کے مسئلے محدود تھے اور اب تو زمانہ ہی بدل چکا تھا وہ وقت اور وہ احساسات دونوں ہی گشتہ لگتے تھے پرانے اور فراموش کردہ۔ فاطمہ میں ہماری شادی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں سنو ایڈم وہ بات کاٹ کے بولی تو ایڈم نے دیکھا پھولدار اسکارف کے حالے میں مقید اس کے چہرے پہ خب کی تھی وہ خوش شکل اور صاف رنگت والی پر اعتماد مگر سنجیدہ سی لڑکی تھی اور اس وقت وہ تکلف سے بیٹھی نظر آتی تھی میں کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں تمہارا اور میرا رشتہ ارینج طریقے سے ہوا تھا تب تم فوج میں تھے میں کتنے عرصے سے تمہارے نام پہ بیٹھی ہوں تم نے فوج چھوڑ دی پھر تمہیں کوئی نوکری نہیں ملی وان فاتح کی نوکری بھی تم سے مستقل نہ ہو سکی وہ تو صرف چند دن کی تھی مگر وہ نہیں سن رہی تھی اب تم بتاؤ میرے والدین کیسے تمہارے ساتھ میری شادی کرتے ایڈم جب تک ان کو کوئی فائنینشیل سیکیورٹی نہیں ملے گی وہ شادی نہیں کریں گے اب خالہ بتا رہی تھیں کہ تم ایک دم سے لکھنے لکھانے کی طرف چلے گئے ہو ایڈم یہ کیا ہے ایڈم کے رخسار گلابی ہوئے یہ ایبو نا وہ الگ بات ہے فاطمہ میں صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ انکل اگر مجھے تھوڑا وقت دے دیں بس چند ماہ تو میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا بس یہ دو ہفتے کے اندر اندر اسٹیبلش ہونے کی شرط چھوڑ دیں تم خود بتاؤ فاطمہ دو ہفتے کے اندر میں کیسے امیر ہو سکتا ہوں وہ روحان سا ہوا تو چند ماہ میں کیسے ہوگے ایڈم چپ ہوا تھوک نگلا۔ مجھے امید ہے کسی طرف سے بس یہ سمجھو بہت جلد میرے پاس پیسہ آ جائے گا خزانہ نکالنے کے بعد اسے بیچنے میں بھی وقت لگنا تھا بغیر محنت کے بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے وہ تنس سے بولی اس طرح اچانک سے کیا تمہارے باغیچے سے تیل کا کنواں نکلے گا یا صحن میں خزانہ دفن ہوا ملے گا بس زور سے ہارن بجاتی سائٹ سے گزری اور ایڈم بھی اندر تک ہل گیا نظریں چرا لی بل فرض میرے گھر کی زمین سے خزانہ نکل آئے تو کیا تب تم مجھ سے شادی کر لو گی نکل بھی آیا تو کون سا تمہارا ہوگا وہ سر جھٹک کے اٹھ کھڑی ہوئی ایڈم تم کوئی اچھی نوکری ڈھونڈو اور اگر ایسا نہ ہو تو یقین رکھو باپا یہ رشتہ ختم کر دیں گے میں پہلے ہی ماما باپا کی پریشانی دیکھ کے ڈسٹرب ہوں فاطمہ فاطمہ وہ ملتجی انداز میں کھڑا ہوا پلیز تو میرا یقین رکھو میں محنت کروں گا اور کوشش بھی اور یکدم وہ ٹھہرا اور ٹکر ٹکر اسے دیکھنے لگا کیا کہا تم نے باپا یہ رشتہ ختم کر دیں گے ایڈم نہیں اس سے پہلے تم نے کہا خزانہ نکل بھی آیا تو میرا نہیں ہوگا کیوں وہ جیسے کسی خواب سے جاگا تھا پانچ سو ستاون سال قدیم خواب سے کیوں نہیں ہوگا وہ میرا وہ تو میں روانی میں کہہ گئی یہ کتابیں پڑھ پڑھ کے دماغ خشک ہو جاتا ہے اس نے سر جھٹکا اور بینچ سے اپنی قانون کی موٹی سیاہ کتابیں اٹھائیں ایڈم یک تک اسے دیکھ رہا تھا فاطمہ نے چیزیں سمیٹ کے اسے دیکھا تو وہ اسی طرح حیران اور گمسم سا کھڑا تھا اس نے گہری سانس لی ٹریئر ٹروو ایکٹ نائنٹین نائنٹی فائیو تمہیں نہیں معلوم ایڈم اور ایڈم بن محمد کے سارے خواب کسی ایسے ہیرے کی طرح چکنا چور ہوئے جس کو آسمان سے زمین پہ پھینکا جائے اور اس کی چمکتی کرچیاں دور دور تک پھیل جائیں حالم کے بنگلے پہ اندھیرا پھیلا تھا پورچ کی بتی آج پھر بجھی تھی داتن اندر آئی تو پہلے پورچ روشن کیا پھر لاؤنچ کی بتیاں جلائی تالیاں وہاں نہیں تھی تہ خانے کی طرف جاتا دروازہ کھلا تھا اور وہاں سے روشنی آ رہی تھی داتے نے گروسری کے تہلے وہیں رکھے اور برہمی سے ماتھے پہ بل ڈالے زینوں کی طرف آئی تم نے لاپرواہی کی حد کر دی ہے دروازہ کھول کے بیٹھی ہو اتنا قیمتی سامان رکھا ہے یہاں اور داتن زینے دھپ دھپ اترتی نیچے اتر آئی اس پہ چڑھ دوڑی جو فرش پہ اکڑوں بیٹھی تھی اور اگلے ہی لمحے وہ ٹھٹکی بے یقینی سے گردن چاروں طرف موڑی وہاں بنے سیف کے مختلف دروازے کھلے تھے اور وہ اندر سے خالی تھے پینٹنگز کے کارٹن بھی سب غائب تھے اور خالی ڈبے اور کھڑکی کے ٹکڑے ادھر ادھر بکھرے تھے داتن پدوکا نے دہل کے سینے پہ ہاتھ رکھا وہ خوف تھا تالیہ داتے نے اسے سر سے پیر تک دیکھا پھر اسے فکر ہوئی تمہیں کیا ہوا ہے اور یہ سب کہاں گیا ہے اگر اب میں سوچوں تو وہ خوف تھا بچپن میں وہ اس کو دیکھتی اپنی روم میں کہہ رہی تھی شاید داتن کے چہرے کی لکیروں میں اپنی زندگی کی فلم چلتی دیکھ رہی تھی اور وہ لالچ بھی تھا اور جبر بھی کون سا جذبہ پہلے آیا مجھے نہیں یاد لیکن جب یتیم خانے اور بعد میں میرے فاسٹر پیرنٹس نے گھر میں مجھے جبر سے دبایا خواہشات کو پورا کرنے سے روکا تو میں چوری کرنے پہ مجبور ہو گئی پھر وہ عادت بن گئی چرا لینا اور پوچھے جانے پہ جھوٹ بول دینا لیکن اب اگر سوچوں تو حاوی ترین جذبہ خوف ہوتا تھا تالیہ تم ٹھیک ہو تاتن اس سے لمحے بھر کے لیے بھی نظریں ہٹائے بغیر کرسی کھینچتی قریب آئی اور بیٹھی میں ہمیشہ خوف زدہ رہی یہ ڈر کے کہ میری بات سنی نہیں جائے گی یا مجھے ڈانٹ کے خاموش کرا دیا جائے گا مجھ سے جھوٹ بلواتا رہا یہ خوف اور جب ڈر ختم ہو گیا تو یہ انسیکیورٹی پیدا ہو گئی کہ اگر میں من گھڑت باتیں نہیں کروں گی تو مجھے کچھ نہیں ملے گا لوگ مجھے میرے سچ کے ساتھ قبول نہیں کریں گے میں ہمیشہ خوف کے زیر اثر رہی ہوں داتن کبھی بہادری سے اپنے اصل کا سامنا نہیں کر سکی الجھی بکھری سنہری لٹیں اس کے گالوں پہ جھول رہی تھی اور وہ دیوار کو دیکھتے بے خود سی بولے جا رہی تھی لیکن پھر میں ایسے انسان سے ملی جس نے مجھے سکھایا کہ انسان کی سب سے بڑی خوبی اس کی سچائی اور امانت داری ہوتی ہے جو لوگ سچے ہوتے ہیں وہ اپنی نظروں میں باعزت ہوتے ہیں اپنے کال کے پکے ہوتے ہیں ان کے سارے خوف دور ہو جاتے ہیں وہ سر اٹھا کے جی سکتے ہیں صرف وہی ہوتے ہیں بہادر اور میں نے سوچا کہ میں بھی ایسی ہی بننا چاہتی ہوں تالیہ داتن اسے تشویش سے دیکھ رہی تھی مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا تالیہ اداسی سے مسکرائی پہلے اپنے سارے جھوٹوں کی سزا ملنا تھی پہلے کفارے ادا ہونے تھے میرے ساتھ زندگی نے ہی جھوٹ بول دیا داتن اس کی گم سم آنکھیں پانی سے چپکی مجھے کچھ اور دکھا کے کچھ اور عطا کر دیا مجھے اتنا ناقابل اعتبار بنا دیا گیا کہ اگر میں اپنی زندگی میں سچ بولنا چاہوں تو بھی کوئی یقین نہیں کرے گا تالیہ کیا ہوا ہے مگر اب نہیں داتن اس نے آنکھیں پوروں سے رگڑی اب میں اس خوف کے ساتھ نہیں جیوں گی اب میں بھی ایڈم کی طرح سچ بولنا چاہتی ہوں اور وان فاتح کی طرح اپنے کال کو سچا بنانا چاہتی ہوں میں نے بہت سے قانون توڑے ہیں اب مزید نہیں توڑوں گی یہ سب اعتراف میں نظر دوڑائی یہ سب میرا نہیں تھا یہ سب دوسرے لوگوں اور میوزیمس کا تھا میں نے ایک ایک چیز واپس کر دی ہے جسے چرانا آتا ہے ویسے گمنام طریقے سے لوٹانا بھی آتا ہے داتے نے دہل کے پھر سے سینے پہ ہاتھ رکھا تالیاں نہ کروں وہ سب اور جو کچھ میں خرچ کر چکی ہوں وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولی اس کا میں کچھ نہیں کر سکتی میں امید کرتی ہوں کہ میری ایمانداری کے باعث اللہ تعالیٰ اور پھر وہ لوگ جن سے میں نے وہ چیزیں چرائی تھی مجھے معاف کر دیں گے اب کیا ہوگا تالیہ تم کہاں سے کھاؤ گی کیا کماؤ گی داتے نے دہل کے سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا تالیہ نے گہری سانس لی اور بال کان کے پیچھے اڑ سے میں نے جاب ڈھونڈ لی ہے اور میرے پاس بہت سا زیور بھی ہے جو واقعی میرا ہے اور مجھے ایک اور جگہ سے بھی امید ہے اس کے ذہن میں سن باؤ کا سہن گھوما ہاں مجھے ابھی بھی بہت سارا پیسہ حاصل کرنے کا شوق ہے لیکن اب میں صرف اس پیسے کو قبول کروں گی جو واقعی میرا ہوگا پھر نم آنکھوں سے مسکرائی تو داتے نے دیکھا اس کی ناک سرخ پڑ رہی تھی رہی تم تو میں تمہیں یہ کام چھوڑنے پہ مجبور نہیں کروں گی تم اپنے فیصلوں میں آزاد ہو میں اور تم ہمیشہ دوست رہیں گے داتے نے ملال سے اس خالی خالی سے کمرے کو دیکھا ایسا کیا ہوا ہے چار دن میں جو تم اتنی بدل گئی ہو تالیہ مجھے وان فاتح سے محبت ہو گئی ہے داتن زخمی سا وہ مسکرائی اور کپڑے جھاڑتی اٹھ کھڑی ہوئی داتن سانس روک کے اسے دیکھے گئی پھر کہنے کی کوشش کی اسی فیصد لوگوں کو ہر چھ ماہ بعد نیا کرش ہو جاتا ہے اور وہ چار ماہ میں اتر بھی جاتا ہے مگر تم نہیں سمجھو گی داتن وہ مسکراتے ہوئے بولی پھر ایڑیوں پہ گول گول گھوم گئی خالی کمرہ بہت کھلا کھلا سا لگ رہا تھا میں نے یہ سب واپس کر دیا ہے پھر بھی میرا دل ہلکا کیوں نہیں ہوا اس نے سوچا تبھی موبائل بجا تو تالیہ نے اسے نکال کے دیکھا کیا ہم مل سکتے ہیں ایڈم کا پیغام وہاں جگمگا رہا تھا ایڈم ریسٹورانٹ کی آخری میز پہ بیٹھا بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا تالیہ جیسے ہی دروازے سے اندر داخل ہوتی دکھائی دی وہ اٹھ کھڑا ہوا وہ ہشاش پشاش اور تازہ دم لگتی تھی سادہ باجک رنگ پہنے بالوں میں ہیئر بینڈ لگائے سر پہ ترچی ہیڈ جمائے مسکراتی ہوئی اس کے سامنے آئی اور کرسی سنبھالی پھر کوہنیاں میز پہ رکھی اور چمکتی آنکھوں میں شرارت بھرے دیکھا میں نے سارا ادھار شدہ مال اصل مالکوں کو واپس کر دیا ہے فاتحانہ انداز میں بولی تو ایڈم پھیکا سا مسکرایا گڈ گڈ صرف ارے اس پہ تو تمہیں اپنی شہزادی کی شان میں قصیدہ لکھنا چاہیے تھا چیتالیہ وہ دھیما سا بولا چہرہ بجا بجا سا لگتا تھا اور اداس نظریں تالیہ پہ جمی تھی سن باؤ کا خزانہ ہاں وہی بتانے لگی تھی وہ جوش سے آگے کو جھکی فاتح صاحب نے گھر میرے حوالے کر دیا ہے کل صبح ہم ملاقہ جائیں گے اور میں نے کھدائی کا سامان خرید لیا ہے ہمیں احتیاط سے کھدائی کرنی ہے تاکہ خزانہ نکال کے ہم کوئی نشان چھوڑے بغیر سہن کو برابر کر دیں اور چیتالیہ وہ خزانہ ہمارا نہیں ہے ایک دم سے جیسے سارے شہر میں سناٹا چھا گیا تالیا ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگی کیا؟ اسے واقعی سمجھ نہیں آیا تھا وہ خزانہ ہم نہیں لے سکتے تالیہ نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو پھر ادھر ادھر نگاہ دوڑائی لوگ اپنی اپنی میزوں پہ کھانے پینے میں مگن تھے کوئی اس طرف متوجہ نہ تھا کیوں وہ ہمارا ہے ہم نے دبایا ہے مگر چھ صدیوں تک اس کی حفاظت ہم نے نہیں زمین نے کی ہے اسے امانت کی طرح ہم نے اپنے اندر نہیں زمین نے رکھا ہے تو تو یہ کہ زمین سرکار کی ہوتی ہے وہ بالکل سن رہ گئی ساکت مجسم ارد گرد پھرتے لوگوں کے ہجوم میں بھی اسے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی ٹریئر ٹروف ایکٹ کے تحت ملیشیا کی زمین سے کوئی بھی چھپا ہوا خزانہ ڈھونڈنے پہ شہری کا فرض ہے کہ وہ اسے حکومت کے حوالے کر دے کیونکہ زمین میں چھپے خزانے سرکار کی ملکیت ہوتے ہیں اگر ہم اس کی اطلاع حکومت کو نہیں دیں گے تو ہم مجرم ہوں گے اور پولیس ہمیں گرفتار کر سکتی ہے خزانہ چھپانے پہ بھاری جرمانہ اور قید کی سزا ہے وہ خزانہ وہ ایک دم غرائی پھر آواز مدھم کی ہمارا ہے جائز اور حلال وہ حکومت کا نہیں ہے وہ صرف اسی صورت میں ہمارا ہو سکتا تھا اگر اس پہ پچاس سال سے کم عرصہ گزرا ہو یا اس کو ہمارے ابا و اجداد نے دفنایا ہو اور ہم اس پہ کلیم کر سکیں مگر ہم کلیم ثابت نہیں کر سکتے قانون وہ ہمارا نہیں ہے میری بات کان کھول کے سنو ایڈم وہ میز پہ زور سے ہاتھ مار کے بولی میں نے سارا لوٹا مال واپس کر دیا کیونکہ وہ میرا نہیں تھا میں نے پھر سے زندگی شروع کی جاب ڈھونڈی ایک نیلامی پہ ان سے جھوٹ بولا تھا تو وہ ناراض ہو گئے تھے اس نیلامی پہ ان سے سچ بولا اب میں زمین کو سونپی اپنی امانت واپس لینے آئی ہوں تو تم کہہ رہے ہو کہ میں اسے چھوڑ دوں غلط میں نہیں مانتی ایسے قانون کو مجھے اور تمہیں معلوم ہے کہ وہ خزانہ ہمارا ہے اور جائز ہے تو ہم کس طرح اس کو چھوڑ دیں مجھے بھی اس کی اتنی ضرورت ہے جتنی آپ کو لیکن میں قانون نہیں توڑوں گا البتہ میں آپ کو منع بھی نہیں کروں گا نہ میں کسی کو بتاؤں گا آپ خزانہ نکال لیں بیچ دیں جو بھی کریں آپ یہ سب اپنے لیے کریں گی مگر ایک فیصلہ آپ کو ابھی سے کرنا ہے کیا آپ واقعی ایماندار بننے جا رہی ہیں اگر ایسا ہے تو آپ کو ملک کے قانون کا احترام کرنا ہوگا اور اگر آپ یہ نہیں کرتی تو کیا آپ خود اپنے وعدوں پہ یقین کر پائیں گی وہ خزانہ میرا ہے وہ دونوں ہتھیلیاں میز پہ جمائے اٹھی اور اس کی طرف جھک کے گھر آئی تم تمہارے اصول تمہارے قانون تم سب جہنم میں جاؤ مجھ سے میری زندگی لے لی گئی مجھ سے فاتح کو لے لیا گیا میرے باپ کو وقت کی چابی نے مجھ سے دور کر دیا میرا آخری رشتہ تھا وہ اور وہ بھی مجھ سے چھن گیا میں پہلے ہی اپنی بیشتر دولت دے چکی ہوں اور اب میں اپنا جائز خزانہ بھی دے دوں ہرگز نہیں اس کا رنگ شدت جذبات سے سرخ پڑ چکا تھا میں نے کہا نا آپ اپنے فیصلے میں آزاد ہیں فتویٰ بہت سی چیزوں کی اجازت دے دیتا ہے لیکن جس دین کو میں مانتا ہوں اس میں تخوا انسان کو بہت سے غیر ضروری بوجھ سے بچا بھی لیتا ہے میں اپنے ضمیر پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا وہ سادگی مگر اداسی سے کہہ رہا تھا اس کی آنکھیں بجھی بجھی سی تھیں تالیہ نے غسیلی نظر اس پہ ڈالی پرس دبوچ کے اٹھایا اور تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی ایڈم نے اسے دکھی دل کے ساتھ جاتے دیکھا ملال اور درد بہت تھا مگر ایک بات طے تھی آدم بن محمد کا سر جھکا ہوا نہیں تھا ہر بوجھ سے آزاد اتوار کی صبح اشر محمود کے قلعے نما گھر کے لان میں ہرن دھوپ سینگتے دکھائی دے رہے تھے صبح خوب بارش ہوئی تھی سارا لان نہا دھو کے نکھر نکھر گیا تھا اب اچانک سے دھوپ نکل آئی تو ہرن گھاس پہ سس سے لیٹ گئے تھے لان کے وسط میں لکڑی کی سیڑھیاں بنی تھی جو اوپر ایک کینوپی تک جاتی تھی مخروتی چھت والی کینوپی کے اندر لکڑی کے بینچ آمنے سامنے رکھے تھے اشر ایک بینچ پہ براجمان پیر کینچی صورت میز پہ رکھے ہوئے تھا جینس کے اوپر ٹی شرٹ پہنے بالوں کو عام دنوں کے برعکس ماتھے پہ بکھیرے وہ اخبار سامنے پھیلائے ہوئے تھا ایش اس نے زینے چڑھنے کی آواز سن لی پھر بھی اخبار پڑھتا رہا جب اسرا سامنے آ کھڑی ہوئی تو اشر نے اخبار کا کنا موڑا اور اسپاٹ سے نظروں سے اسے دیکھا اتنی صبح خیریت انداز سر تھا مجھے بات کرنی تھی اسرا شدید پریشان نظر آتی تھی اسکرٹ کے اوپر کندھوں کے گرد سادہ شال لپیٹے وہ میک اپ سے خالی چہرہ لیے بال باندھے یوں دکھائی دے رہی تھی گویا بھی نیند سے اٹھ کے آئی ہو فاتح نے کاغذات جمع کروا دیے میں جانتی ہوں اس بات پہ تم مجھ سے ناراض ہو لیکن اس روز گھائل غزال والی مدد کے بدلے میں اس نے کہا تھا کہ آپ نے عظیم تعاون کے بارے میں سنا ہے کاکا سے اخبار لپیٹتے ہوئے اس نے اسرا کو دیکھا اب تم فاتح کی طرح باتیں مت کرو وہ خفگی سے کہتی سامنے بیٹھے مگر اشر نے بات نہیں سنی اخبار میں اس پہ ڈالتے ہوئے بولا اور آپ نے وہ نظم سنی ہے رنگا رنگا روزز باس کہتے ہیں کہ وہ نظم یورپ کے عظیم تعاون کے بارے میں تھی جب لاکھوں لوگ تعاون سے مر گئے تھے ان کو سرخ دانے نکلتے تھے جو سرخ دانوں کی صورت نشان چھوڑ جاتے تھے اور ہاں تعاون کے مریض جیب میں پوائزز یعنی پھول اٹھا کے پھرتے تھے تاکہ خوشبو بیماری کی بو کو ڈھانک دے اور شفا دے ان کے جسم سیاہ پڑ جاتے اور تعاون کے مریضوں کے مرنے کے بعد ان کی لاشیں اور ان کے گھر جلا دیے جاتے یعنی آخر میں وہ آگے ہوا اور پھر چپتی نظروں سے اسرا کو دیکھا آخر میں وہ سب مر جاتے تھے پھر اس نے آہستہ سے نظم پڑھی ring around the roses a full of down اس نے آخری الفاظ اتنے سرد انداز میں ادا کیے کہ اسرا نے پریشانی سے اسے دیکھا اشر پلیز میری بات سنو وان فاتح کیا سمجھتے ہیں اگر وہ چیئرمین شپ کے لیے کاغذات جمع کرائیں گے یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں کہہ چکا ہوں یہ سیٹ میری ہے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے نہیں کاکا ہم سب راک کا ڈھیر بن کے ایک ساتھ دہ جائیں گے میں نے بہت کوشش کی ہے اشر لیکن وہ نہیں مانتا اس نے آخر میں اپنی مرضی ہی کرنی ہوتی ہے آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ چیئرمین میں بنوں گا آپ نے کہا تھا کہ آبنگ سیاست سے کنارہ کش ہو کے مجھے انڈورس کریں گے لیکن کل میں نے سنا کہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں واہ کاکا واہ ناگواری بھرے غصے سے کہتا وہ گردن موڑے گھاس کو دیکھنے لگا وہ سخت ناراض لگتا تھا اگر وہ گھائل غزال والا معاملہ نہ ہوتا تو اسرا بے بسی سے بولی اور پھر سر جھٹکا مگر نہیں وہ تب بھی میری نہ مانتا اسے اپنی ہی کرنی ہوتی ہے اور اب تو وہ عجیب سا ہو گیا ہے بے نیاز سا جب سے وہ ملاقہ سے واپس آیا ہے بدلا بدلا لگتا ہے اشر نے چونک کے دیکھا پھر تعجب سے ابرو اٹھائے کیا بدلا ہوا لگتا ہے مجھے تو ویسے ہی لگے ہیں سوائے آنکھ کے زخم کے تم اس کے ساتھ ایک گھر میں نہیں رہتے تمہیں نہیں معلوم کہ اسے سمجھنا کتنا مشکل ہے وہ پھٹ پڑی پھر کن پٹی پہ ہاتھ رکھا اشر میں مزید کوشش نہیں کر سکتی میں تھک گئی ہوں تم لوگوں کے مسئلے ختم نہیں ہوتے تھے کہ نیلامی والا مسئلہ آ گیا میرے ساتھ ایسا کون کر سکتا ہے تم نے پتا کروایا کروا دوں گا میرے اپنے کام پھنسے پڑے ہیں ابھی اس نے بے نیازی سے چہرہ دوبارہ موڑ لیا اسرا نے چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا فاتح نے کاغذات نامزدگی کیا جمع کروائے تم نے تو نظریں ہی پھیر لی ہیں ایش تم بھول گئے ہو میں نے تمہارے لیے اس کی فائل تک چرائی اب اور کیا کروں میں کاکا میرے سر میں درد ہے میں آرام کرنا چاہتا ہوں وہ رکھائی سے کہہ کے اٹھا میز پہ رکھا موبائل اٹھایا اور لکڑی کے زینے اترنے لگا اسرا بے بسی بھرے غصے سے کھڑی ہوئی میں کیا کروں مزید ایش میں تھک گئی ہوں اشر جواب دیے بنا لان پہ اترا اور آگے چلتا گیا اس نے نیلامی کے اسکینڈل کی تیاری کب سے کر رکھی تھی اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اگر اسکینڈل نہ بن سکا تو وہ اسرا سے کیسا رویہ رکھے گا اس بارے میں اس کے ذہن میں کوئی اسکرپٹ تیار نہ تھا فی الوقت وہ اسرا اور فاتح کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا حالم کے بنگلے کو بھی بارش نے دھو ڈالا تھا کھڑکیوں پہ قطرے جم گئے تھے مگر وہ دھوپ نکلی تو وہ سوکھتے گئے تالیا اپنے کمرے کی کھڑکی کے ساتھ زمین پہ بیٹھی تھی شیشے سے چہرہ ٹکا رکھا تھا اور نظریں باہر جمی تھی رات والے سلیپنگ سوٹ میں ملبوس وہ ویران ویران سی لگ رہی تھی دفتن دروازہ کھلا اور داتن سنجیدہ چہرہ بنائے اندر داخل ہوئی ہاتھ میں ناشتے کی ٹری تھی جو اس نے تالیا کے قدموں کے پاس رکھی اور پھر اپنا بھاری بھرکم سراپا سنبھالتی بیٹھ کے کنارے جا بیٹھی اب وہ تالیا سے دو فٹ کے فاصلے پہ تھی اگر اپنے سارے مال و دولت کو گوانا تمہیں اتنا تکلیف دے رہا ہے تو تم نے ایسا کیوں کیا اس نے تھکی تھکی سی تالیا کا پس مردہ چہرہ دیکھا جو گال شیشے سے ٹکائے باہر جھانک رہی تھی میں دو دنیاؤں میں پھنس گئی ہوں داتن میں اس کا انداز کھویا کھویا سا تھا تالیہ ہم اچھے دوست رہے ہیں مگر اب تم رستہ بدلنا چاہتی ہو تمہیں نئے نیک دوست مل گئے ہیں اور اب تمہیں پرانے دوست گناگار اور بھٹکے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اچھا ٹھیک ہے پرانے دوست برے صحیح اور نئے بہت اچھے صحیح مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم پرانے دوست سے اب دل کی بات نہیں کہہ سکتی تالیہ نے نظریں موڑی تو اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی پرانے دوستوں جیسی میں رہنا نہیں چاہتی مگر نئے دوست اخلاق اور کردار میں اتنے اعلیٰ ہیں کہ ان تک میں پہنچ نہیں سکتی میں کیا کروں داتن تم میرے جیسی کبھی نہیں تھی میں تنگو کامل کی بیوی کے سارے زیور چرانا چاہتی تھی مگر تم نے کہا کہ اس کا پیارا چھوڑ دوں وہ اس کی ماں کی نشانی ہے تم دھوکہ دہی اور جھوٹ کی اس دنیا میں بھی دل دکھانے سے ڈرتی تھی تم تلخ اور زہر خن نہیں تھی ہنسمک اور خوش اخلاق تھی مگر میں ان جیسی بننا چاہتی ہوں اس کی نگاہ محل پہ تھی جو اونچی پہاڑی پہ بنا تھا اور اس تک جانے کے لیے کوئی سڑک نہ تھی تم کردار اور اخلاق کے اعلیٰ ترین معیار پہ پہنچ کے بھی ان جیسی نہیں بن سکتی جانتی ہو کیوں کیونکہ کوئی کسی کی طرح نہیں بن سکتا ہر انسان مختلف ہوتا ہے اور کیونکہ انہوں نے تمہاری طرح دو زندگیوں کے ذائقے نہیں چکھے وہ سچے ہیں اس لیے انہیں جھوٹوں سے لڑنا نہیں آتا وہ ہمیشہ سیدھے رستے پہ رہے ہیں اس لیے انہیں اتنی آسانی سے دکھائی نہیں دیتے تمہیں دکھائی دیں گے ہمیشہ دکھائی دیتے رہیں گے تم سچی بننا چاہتی ہو شوق سے بنو لیکن تم ان سے ہمیشہ مختلف رہو گی تالیہ نے دھیرے سے سر ایسا بات میں ہلایا اور یہ میرا اصل ہے جس کے ساتھ مجھے رہنا ہے ہاں تم نے اتنے ٹیڑھ پن اختیار کیے ہیں کہ اب تم انسانوں کے وہ سارے پن دیکھ سکتی ہو جو تمہارے نئے دوست نہیں دیکھ سکتے تم سچ چھوٹ کی پہچان ان سے بہتر کر سکتی ہو کیونکہ تم اس سب سے سے گزر چکی ہو نے جواب نہیں دیا وہ پھر گردن موڑ کے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی داتن چلی گئی اور کمرے میں کافی دیر خاموشی پھیلی رہی تو اس نے فرش پہ رکھا سیاہ موبائل اٹھایا اور ایک نمبر ملایا پھر اسپیکر آن کر کے موبائل ہاتھ میں پکڑ لیا اور گال گھٹنوں پہ رکھ دیا کیسے ہو حالم چند گھنٹیوں بعد وان فاتح کی آواز سنائی دی اس کا سانس اتھل پتل لگتا تھا جیسے وہ بھاگتا ہوا آ رہا ہو یقیناً وہ صبح کی جاگنگ کر رہا تھا فاتح صاحب آپ کے کام ابھی تک نہیں ہو سکے مگر میں نے پوچھا کیسے ہو تم وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا تالیا کی آنکھیں بھیگنے لگی سن باؤ کا غلام مجسمہ بناتی شہزادی سے ایسے ہی نرمی سے مخاطب ہوا کرتا تھا ٹھیک ہوں ایک مسئلہ پوچھنا تھا آپ سے میرا خیال تھا تم اکثر مسئلے خود حل کر لیتے ہو خیر پوچھو وہ تیز تنفس کے درمیان بولا رفتار آہستہ کر دی تھی آپ لیجسلیٹر ہیں قانون بناتے ہیں خود بھی وکیل رہے ہیں مجھے بتائیں یہ ٹریئر ٹروو ایکٹ کیا ہے خزانہ ڈھونڈنے والوں کے فرائض ڈائٹ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ملیشیا میں کوئی مدفن خزانہ ملے تو آپ کو فوراً اس شہر کے ڈسٹرکٹ آفیسر کو اطلاع دینی ہوتی ہے اور اگر کوئی اطلاع دینے کے بجائے وہ خزانہ خود رکھنا چاہے تو تو یہ جرم ہے لیکن اگر خزانہ اس کے اپنے اباؤ اجداد کا ہو یا اس نے خود دبایا ہو تو یہ جرم کیسے ہوا پچاس سال گزر جانے کے بعد مدفن چیزیں سرکار کی ملکیت بن جاتی ہیں ہاں اگر کوئی یہ ثابت کر سکے کہ اس نے خزانہ خود دبایا تھا یا واقعی اس کے اباؤ و کا ہے تو وہ اسے مل سکتا ہے ثابت نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر ہمیں خود معلوم ہو کہ ہم سچے ہیں کیا تب بھی ہم وہ خزانہ خود نہیں رکھ سکتے اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہو کہ ہم سچے ہیں تب بھی نہیں اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہوتا ہے مگر وہی کہتا ہے کہ ہمیں لا آف دا لینڈ کی پاسداری کرنی ہے اور ملک کا قانون ثبوت مانگتا ہے فاتح صاحب اس نے آنکھیں رگڑیں اگر انسان ایک رستے سے طائب ہونے کا عہد کر لے مگر پھر ایک موقع آئے ایک ٹیمپٹیشن سامنے ہو تو کیا ایک آخری مرتبہ اس کو چکھا جا سکتا ہے بس یہ آخری ہو اس کے بعد وہ عہد کرے کہ وہ ہر رغبت سے اجتناب کرے گا اور اگر وہ امتحان آخری امتحان ہوا اگر اس کے بعد امتحان ہی نہ ہونا ہو اور اسی کے اوپر ہمیشہ کے لیے پاس یا فیل ہونے کا فیصلہ کیا جانا ہو تب کھڑکیوں پہ ایک دم سے بوندے برسنے لگی بارش پھر سے شروع ہو گئی تھی تالیہ نے بے اختیار چہرہ شیشے سے دور کیا توبہ کا وقت تو موت تک ہوتا ہے فاتح صاحب دیکھو حالم کچھ امتحانات میں سپلی آ جاتی ہے اور کچھ کو فیل کرنے کی صورت میں کالج سے نکال دیا جاتا ہے لیکن کچھ امتحانات انٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں ایک نئے طرز زندگی میں داخلے کا امتحان ان کو فیل کیا تو آپ داخل ہی نہیں ہوں گے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش سامنے ہو تو اسے کیسے چھوڑا جائے فاتح صاحب اتنا بڑا دل کوئی کہاں سے لائے دیکھو حالم جب اللہ تعالیٰ ہمیں امتحان میں ڈال کے محبوب چیز اور درست چیز کے تناؤ کا موقع دیتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہمارے اندر اچھائی کی رمک باقی ہے ابھی سیدھا رستہ ہمارے قدموں سے مایوس نہیں ہوا سیدھے رستے کی خود سے لگی یہ امید نہیں توڑنی چاہیے ایک طرف سے رسک نہیں آئے گا تو کسی دوسری طرف سے آ جائے گا اتنا تو اچھائی کی طاقت پہ بھروسہ رکھو نا وہ اب تیز تیز چلتے ہوئے اسے سمجھا رہا تھا تالیہ سے مزید کچھ نہ کہا گیا اس کے آنسو زاروں تار گرنے لگے وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب اس نے کال کاٹ دیا اور فون پرے ڈال دیا سارے فیصلے اس برستی بارش نے کروا دیے تھے وہ حالم سے فون پہ بات کرتے ہوئے سڑک پہ تیز تیز چل رہا تھا جب بارش شروع ہوئی ٹریک سوٹ میں ملبوس کانوں میں ہینڈس فری لگائے اس نے چہرہ اٹھا کے آسمان کو دیکھا پھر قدم تیز کر دیا قریب میں بس اسٹینڈ کا چھپر بنا تھا فاتح نے بات جاری رکھتے ہوئے جیب سے پانی کی ننی سی بوتل نکالی اور شیڈ کی طرف آ گیا حالم نے ایک دم سے کال کاٹ دی تو اس نے برا مانے بغیر ہینڈس فری کانوں سے نکالے اور بینچ پہ آ بیٹھا پھر بوتل لبوں سے لگائی اور موبائل کھول کے دیکھنے لگا گیلے بالوں اور کپڑوں کے ساتھ گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے وہ اب ایک بھرپور چھٹی انجوائے کرتا نظر آ رہا تھا فاتح صاحب وان فاتح آوازوں سے ہی اسے معلوم ہو گیا تھا کہ رپورٹرز نے اسے ڈھونڈ لیا ہے اس نے بس مسکرا کے چہرہ اوپر اٹھایا وہ تو مکھیوں کی طرح اعتراف سے اس پہ جھپتے پل بھر میں سامنے پانچ چھ افراد جمع ہو گئے تھے ایک دو نے چھتریاں تان کے باقی سب کو بھی بارش سے بچا لیا تھا کچھ چھپر تلے بھی آ گئے آپ نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں کیا آپ خود کو بی این کا اگلا چیئرمین بنتے دیکھ رہے ہیں جبکہ کچھ عرصہ پہلے تک آپ کے استعفیٰ دینے کی افواہیں گردش کر رہی تھی کسی نے مائک اس کے چہرے کے طرف کیے سوال جھاڑا وہ مسکرا کے پیچھے ہوا ایک بازو بینچ کی پشت پہ لگایا اور ٹانگ پہ ٹانگ جما لی وان فاتح استعفیٰ نہیں دے رہا نہ دے گا میں الیکشن لڑ رہا ہوں اور بالکل لڑ رہا ہوں مگر کچھ عرصہ پہلے تک لوگ آپ سے یہ سوال پوچھتے تھے تو آپ جواب گول کر جاتے تھے اب آپ بہت دھڑلے سے الیکشن لڑنے کی بات کر رہے ہیں کیا تب آپ کو لگتا تھا کہ آپ کو مخالفتوں کے باعث الیکشن سے دستبردار ہونا پڑے گا دیکھیے الیکشن لڑنا تو میں اس دن چھوڑوں گا جس دن آپ کو اطلاع ملے گی کہ باد نماز اثر وان فاتح کا جنازہ ہے ورنہ اس زندگی میں سیاست میں ایک دفعہ اتر جانے والا اس کو چھوڑ نہیں سکتا بارش میں کھڑے رپورٹرز کا کہکا گونجا مگر فاتح صاحب جب سے آپ کی دکانیں جلی تھیں اور آپ کی انویسٹمنٹ ڈوبی تھی عام تاثر یہ بن گیا تھا کہ آپ کے پاس الیکشن لڑنے کا پیسہ نہیں ہے تو اب آپ کے مالی حالات کیسے ہیں اب صوفیہ رحمان کی طرح میرے باپ نے بھی کرپشن کر کے لامحدود دولت اکٹھی کی ہوتی تو میرے مالی حالات کو اس آگ سے فرق نہ پڑتا مگر خیر میں الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں ہوں فاتح صاحب یہ بتائیے دوسرے رپورٹر نے سانس لیے بغیر پوچھا تازہ اطلاع ہے کہ کل اشر محمود بھی چیئرمین شپ الیکشن کے لیے کاغذات جمع کرانے جا رہے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہیں گے فاتح نے جیب سے ہینڈ فری نکالے اور ان کی گرہ کھولتا اٹھا کاغذات جمع کروانا ہر ایک کا حق ہے اور پھر الیکشن سے پہلے بہت سے کاغذات جمع کروائے جاتے ہیں ہینڈس فری کانوں میں ڈالتا وہ فٹ پاتھ پہ آگے بڑھا تو رپورٹرز اپنے مائک اس کی طرف بڑھائے الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اشر صاحب صرف کورنگ امیدوار ہیں اور وہ بعد میں کاغذات واپس لے لیں گے ایک لڑکے نے بلند آواز میں پوچھا کورنگ امیدوار اصل امیدوار کا حامی ہوتا ہے اور اس لیے کاغذات جمع کرواتا ہے تاکہ اگر اصل کے کاغذات مسترد ہو جائیں تو اس کا گروپ اس کو کھڑا کر سکے مستردگی کے فیصلے آنے تک کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنی جاگنگ مکمل کر لوں کیونکہ میرے سامنے ایک لمبا دن ہے اس نے جواب دیے بغیر فون جیب میں ڈالا اور ہینڈس فری کانوں میں پکے کرتے ہوئے قدم تیز کر دیے صحافی مزید سوالوں کی بوچھاڑ کرنے لگے مگر وہ جلد ہی ان کے درمیان سے رستہ بناتا ہلکا ہلکا سا بھاگتا آگے نکل گیا اور ایسے میں اس کے ذہن میں خیال گردش کرنے لگا تھا معلوم نہیں حالم نامی اس انویسٹیگیٹر کا کیا مسئلہ ہوگا بار بار ذہن بھٹک کے اسی کی طرف جا رہا تھا ایڈم کے چھوٹے سے گھر کا باغیچہ اتوار کی صبح پھولوں سے مہک رہا تھا ایڈم کی ماں برآمدے کی سیڑھیوں پہ بیٹھی ڈش میں میدا لیے پیڑے بنا رہی تھی بارش ختم ہوئے گھنٹہ بھر ہونے کو آیا تھا اور موسم خوشگوار تھا گیٹ کی بیل بجی تو ماں نے چونک کے سر اٹھایا پیڑے بناتے اس کے ہاتھ رک گئے سامنے لگی چھوٹے سے جنگلی نما گیٹ کے پار کھڑی لڑکی صاف دکھائی دیتی تھی پاؤں کو چھوٹا سرخ فراک پہنے کوہنی پہ بیگ ڈالے سر پہ ترچا سفید ہیٹ رکھے وہ سنہرے بالوں والی لڑکی شناسا تھی سلام سر کو خم دے کر سلام کیا تو ایبو ڈش رکھ کے آٹے سے لتھڑے ہاتھوں کے ساتھ اٹھی جی، وہ رکی اس کا نام کیا تھا بھول سا رہا تھا مگر وہ جلدی سے آگے آئی اور مسکرا کے دروازہ کھولا میں ایڈم سے ملنے آئی ہوں وہ ہچکچا کے بولی ساتھ ہی نظروں سے باغیچے کا جائزہ لیا گھاس کے اختتام پہ ماچس کی ڈبی جیسا ننا سا گھر تھا جس کی چھت مخروطی تھی آپ اندر آئیے میں اسے بلاتی ہوں ایبو اسکرٹ سے بندھے رومال سے ہاتھ صاف کرتی اندر کو لگتی ایڈم ایڈم ماں ایڈم کے کمرے کا دروازہ تیزی سے کھول کے اندر داخل ہوئی تو دیکھا وہ اسٹڈی ٹیبل پہ جھکا کچھ لکھنے میں مصروف تھا چیک والی سرمئی شرٹ پہنے وہ سادہ ہولیر میں تھا میں ناشتے کے لیے آ ہی رہا تھا وہ باہر آئی ہے کہہ رہی ہے ایڈم سے بات کرنی ہے کون وہ چونکا فاطمہ بے یقینی سے قلم رکھا نہیں وہ لڑکی جس نے تمہارے تایا کا خواب سن کے آمین کہا تھا ایڈم بن محمد کو چند ثانیے سمجھ ہی نہیں آیا وہ ہانگ کی طرح ماں کا چہرہ دیکھنے لگا کون وہ جو اشر صاحب کی پارٹی میں موجود تھی سنہرے بالوں والی ایڈم اتنی تیزی سے بکھا کے کھڑا ہوا کہ اس کی ہڈیاں چٹکنے کی آواز آئی چیتالیہ ہاں یہ وہی ہے نا جو کسی کی نوکرانی تھی اور اب خاندانی رئیس بننے کی اداکاری کرتی ہے ایبو نے یاد کیا وہ کوئی نوکرانی وغیرہ نہیں ہے وہ ملک کی اعلیٰ ترین شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہے شہزادیوں سے بھی اعلیٰ ہے وہ وہ بگڑ کے جلدی جلدی بولا تھا تالیہ گیٹ کی طرف پشت کیے کھڑی تھی جب وہ دوڑتا ہوا باہر آیا اس کا لمبا سرخ فراق سر کا ہیٹ اور پیچھے گرتے سنہری بال یہاں سے دکھائی دیتے تھے ایڈم نے شرمندگی سے اپنے چھوٹے سے باغیچے کو دیکھا پھر ہاتھوں سے شرٹ کی نادیدہ شکلیں درست کی اور کھنکارتا ہوا قریب آیا وہ اس کی طرف گھومی۔ دونوں کی نظریں ملی تالیا نے سفید ہے ترچھا کیا تو اس کا چہرہ پورا نظر آیا اس چہرے پہ صرف سادگی تھی اندر اندر آئیے وہ گیٹ کے باہر کھڑی تھی یعنی سڑک پہ ارد گرد چھوٹے گھروں کی قطار تھی اور لوگ آ جا رہے تھے ایک لڑکی پرائم دھکیلتی آ رہی تھی ایک فربی اور مائل عورت گروسری کے تھیلے اٹھائے سامنے جا رہی تھی ایک بوڑھا جوڑا خوشگوار موسم کے باعث واک کرنے نکلا ہوا تھا یہ عورت کبھی اس لڑکی جیسی ہوگی اس نے ابروں سے سامان اٹھائے چلتی عورت کی طرف اشارہ کیا تو ایڈم نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں پہلے اس موٹی عورت کو دیکھا پھر اس نوجوان لڑکی کو کبھی اتنی پتلی ہوگی لیکن اپنی شادی کے تین چار سال بعد ہی ایسی ہو گئی ہوگی تقریباً بیس کلو وزن بڑا ہوگا جس کو یہ گھٹا نہیں سکی ہوگی ایڈم غور سے اسے بولتے ہوئے دیکھ رہا تھا اپنے گھر پہ شرمندگی اپنا رف خلیا ساری فکریں ذہن سے محف ہونے لگی جانتے ہو پتلے لوگ موٹے کیوں ہو جاتے ہیں تالیا گردن موڑے پتلی لڑکی کو پرام دھکیلتے دیکھ رہی تھی کیونکہ وہ بہت کھاتے ہیں مگر کتنا کھاتے ہیں پتہ ہے ایک تحقیق ہوئی اس بارے میں کہ پتلے لوگوں اور موٹے لوگوں کی روزانہ کی خوراک میں کتنا فرق ہے وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بتا رہی تھی جب موازنہ کیا گیا تو معلوم ہے شاہی مورخ ہر روز موٹے لوگ پتلے لوگوں سے کتنا زیادہ کھاتے ہیں اس نے چہرہ موڑ کر چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا صرف ایک نوالا زیادہ ایڈم نے بے یقینی سے ابرو اٹھائی ایک نوالا صرف ایک نوالے سے کون موٹا ہوتا ہے بالکل یہ عورت بھی یہی سمجھتی ہوگی کہ روز کا ایک نوالا زائد کھانے سے میں موٹی کہاں ہو سکتی ہوں مگر ہر روز کا ایک زائد نوالا جو اندر جاتا ہے وہ جمع ہو جاتا ہے اور سال بھر میں چار پانچ کلو وزن بڑھا دیتا ہے شادی کے چوتھے پانچویں سال تک لڑکیاں پندرہ بیس کلو بڑھا کے موٹی مرغیوں جیسی بن جاتی ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ایک نوالا ذرا سی چیٹنگ کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے پھر وہ پوری اس کی طرف گھومی اور اداس مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھا لیکن فرق پڑتا ہے روز کے چھوٹے چھوٹے جھوٹ اور چھوٹی چھوٹی خیانتیں جمع ہو کے بہت بڑا ڈھیر لگا دیتی ہیں اور ان سے جان چھڑانا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے جیسے بڑا ہوا وزن کم کرنا ان دونوں کاموں کے لیے بہت سا صبر اور پرہیز کرنا ہوتا ہے پلیٹ میں پیش کی گئی رغبتوں کو دیکھ کے بھی انکار میں سر ہلانا پڑتا ہے آپ نے فیصلہ کر لیا ہے ہاں میری کار میں کھدائی کا سامان پڑا ہے میرے ساتھ ملاقہ چلو ہم اپنا خزانہ کھود کے نکالیں گے اور پھر ہم فورن ڈسٹرکٹ آفیسر کو خبر دیں گے ہم اسے پوری ایمانداری سے سرکار کے حوالے کر دیں گے ایڈم نے اسے پتلیاں سکوڑ کے مشکوک نظروں سے دیکھا میں کیسے یقین کروں کہ آپ خزانہ دیکھتے ہی کدال میرے سر پہ نہیں دے ماریں گی اور کھودے ہوئے گھڑے میں میری لاش ڈال کے دفنا کے سارے ثبوت نہیں مٹا دیں گی تالیا نے تھکی ہوئی سانس بھری اگر مجھے ایسا کرنا ہوتا تو تمہیں ساتھ کیوں لے کر جاتی اکیلی ہی سارا خزانہ لے کال کر غائب ہو جاتے تم نے پولیس کو نہ بتانے کا وعدہ کیا تھا واقعی مجھے ساتھ لے کر جا کیوں رہی ہیں آپ تاکہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ تالیہ بنت مراد اپنے باپ جیسی نہیں ہے وہ اس خزانے کو نہیں لوٹے گی جو اس کے ملک کے لوگوں کی امانت ہے اور میرے خواب کے مطابق ہم دونوں اکٹھا خزانہ نکالنے کی باتیں کر رہے تھے ایک خزانہ ہم نے پہلے بھی ایک ساتھ ڈھونڈا تھا جیسے تم نے اس خزانے کی حفاظت کی تھی آج مجھے اس کی کرنے دو ایڈم کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے ماتھے کے بل غائب ہو گئے وہ پورے دل سے مسکرایا آپ واقعی بدلنا چاہتی ہیں ہاں مجھے اچھائی کی طاقت پر اتنا بھروسہ تو ہے ہی ہیٹ والی لڑکی مسکرا رہی تھی ایڈم کا دل خوشی سے بھر گیا لیکن آپ کے امیر ہونے کا خواب ادھورا رہ جائے گا تالیہ مراد نے ہیٹ کی اور معنی خیزی سے مسکرائی کس نے کہا ایڈم کی مسکراہٹ غائب ہوئی ایک منٹ آپ نے ابھی کہا کہ آپ خزانے کو ہاتھ نہیں لگائیں گی ہرگز نہیں میں نے یہ کہا کہ ہم ڈسٹرکٹ آفیسر کو اطلاع دیں گے اور خزانہ حکومت کے حوالے کر دیا جائے گا مگر یو نو واٹ ایڈم تم میں اور مجھ میں یہی فرق ہے تم بہت سیدھے ہو میں نہیں ہوں میں نے ٹریئر ٹروف ایکٹ پڑھا ہے اس کے مطابق حکومت کو خزانہ ڈھونڈنے والوں کو انعام بھی دینا ہوتا ہے انعام ایڈم کا منہ کھل گیا ہاں اور جب ہم سرکار سے خزانے کی ڈیل کر لیں گے تو ان سے عہد لیں گے کہ انعام خزانے کا پرسنٹیج ہونا چاہیے کروڑوں کے خزانے کا معمولی حصہ بھی بہت ہی ہوگا حکومت بہت آرام سے چند نوادرات رات ہمیں دے دے گی جس کو میں بھرپور پروموشن کے بعد کروڑوں میں بیچوں گی ہاں ہم اس رقم سے بہت امیر نہیں ہو جائیں گے مگر ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے اتنی رقم کافی ہے اور پھر میرے پاس ملاقہ سلایا گیا قیمتی زیور بھی ہے اور وان فاتح مجھے بی این میں اعلیٰ پائے کی جاب بھی دلوا دیں گے یہ بھی کم نہیں اور میں سمجھا جی تالیہ اپنے سارے خواب بھلا کر درویشانہ زندگی گزارنے جا رہی ہیں مگر آپ نہیں بدلیں گی وہ مصنوعی خفکی سے بولا تو تالیہ نے کندھے اچکائے خوابوں پر شہزادی تالیہ کبھی سمجھوتا نہیں کرتی گستاخ مورخ پھر اس کے دائیں ہاتھ کو دیکھا جسے ایڈم نے سراج سے پیچھے کر لیا میں لباس تبدیل کر کے آتا ہوں آپ یہیں رکیں وہ جیسے ہی اندر آیا پیچھے پیچھے ایبو چلتی آئی تم دونوں کس خزانے کی بات کر رہے تھے ایڈم مجھے بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے ایڈم بن محمد کو زمین میں چھپے خزانے کا راز ملنے والا ہے ماں تایا کی دعا قبول ہونے والی ہے وہ الماری میں ہینگرز ادھر ادھر کرتے ہوئے اجلت میں بتانے لگا چہرہ جوش سے تمتما رہا تھا چوکھٹ میں کھڑی ایبو نے گہری سانس لی اور اس روز تم دنیا کے بادشاہوں سے زیادہ طاقتور بن جاؤ گے یہ بات بھی اس خواب میں شامل تھی ایڈم کے ہاتھ رکے وہ ٹھٹکا بے اختیار کوموڈو ڈریگن کی لاش اور وہ غار یاد آیا جو سونے سے بھرا تھا ایک خزانے کا راز اسے پہلے بھی ملا تھا مگر اس نے کسی مقام پہ خود کو بادشاہ سے زیادہ طاقتور تصور نہیں کیا تھا اور طاقتور تو وہ اب بھی نہیں بنے گا تو پھر خیر اس نے سر جھٹکا اور کپڑے نکالنے لگا اس مصروف سڑک کے دونوں اعتراف میں ڈیزائنر شاپس بنی تھیں شاپنگ کرتے لوگ سڑک کنارے ٹہل رہے تھے دکان کے اندر بھی اشیاء دور سے چمکتی دکھائی دے رہی تھی ایک جیولری اسٹور کے دروازے سے سمی اندر داخل ہو رہا تھا سمی کے بال مناسب کٹے تھے اور آنکھوں پہ مہنگے فریم والا نظر کا چشمہ تھا ڈیزائنرز کوٹ پہنے انگلی میں سونے کی قیمتی انگوٹھی کلائی میں سنہری گھڑی باندھے وہ بظاہر کوئی مالدار آدمی لگتا تھا چہرے پہ بے نیاز مسکراہٹ اور اقاب جیسی آنکھیں اعتراف کا جائزہ لے رہی تھی مینیجر اس کو دیکھ کے فوراً اٹھا وہ مسکرا کے قریب آیا اور زیورات سے سجے شو کیس کے ساتھ رکھی کرسی پہ بیٹھا بتائیے سر کیا دیکھنا چاہیں گے یہ درمیانے درجے کا اسٹور تھا اور اس میں ڈیزائنر جولری تو نہ تھی لیکن پھر بھی اس کا شمار قابل بھروسہ میں ہوتا تھا سینئر مینیجر نے نگاہوں سے اس آدمی کی مالی حیثیت کا اندازہ کرنا چاہا وہ کوئی ونڈو شاپر نہیں لگتا تھا ظاہر ہے وہ اس بات سے واقف نہ تھا کہ سمی نے ادھار کی چیزیں پہن رکھی تھی اس کے مالی حالات خراب تھے آج کل اور کام ٹھنڈا تھا قرضے الگ چڑھے تھے ایسے میں تالیہ کے ٹاپس اس کا واحد ہتھیار تھے ہاں مگر وہ بیوقوف نہ تھا کہ ٹاپس بیچنے کی کوشش کرتا اس نے اپنے سنار دوست سے ہیرے نکلوائے تھے اور ان ہیروں کی پرانی تاریخوں میں کسی درمیانے درجے کے اسٹور کی رسیدیں بھی بنوا لی تھیں۔ ایسے اسٹور کے جولر مالکان اپنے جاننے والے چوروں اور نوسر بازوں کو چوری شدہ رسیدیں بنا دیتے تھے تاکہ انہیں بیچنا آسان ہو اس کے سنار دوست نے ہیرے دیکھتے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ بہت قیمتی ہیں وہ ٹاپس بلیو ڈائمنڈ کے تھے اور ڈیزائنر جولری معلوم ہوتے تھے یقیناً تالیہ کو اس کے کسی چاہنے والے نے دیے ہوں گے اپنی والدہ کے ڈائمنڈس کو میں انگوٹھی میں جڑوانا چاہتا ہوں دراصل میری شادی ہو رہی ہے وہ مسکرا کے بتا رہا تھا ساتھ ہی جیب سے ایک باکس نکالا اور اسے کھولا اس کے اندر وہ دونوں ہیرے ایک سونے کے لاکٹ کے ساتھ پڑے دکھائی دیتے تھے لاکٹ پرانا تھا اور ایسے لگتا تھا اندر سے ہیرے اتارے گئے میں نے ایک جولر سے ان کو اتروایا مگر اس نے انگوٹھی کے جو ڈیزائن دکھائے وہ مجھے پسند نہیں آئے میں اسے آپ کے پاس لے آیا ہوں شیور سر آپ کے ذہن میں کوئی ڈیزائن ہے مینیجر نے فوراً باکس خرید کیا اور ٹویزر سے ایک ہیرا اٹھا کے دیکھا اس کی چمک آنکھوں کو خیرا کر رہی تھی میں یہ ڈیزائن چاہ رہا تھا میری منگیتر کو یہ پسند ہے مگر سرپرائز دینا ہے تو اس لیے وہ موبائل پہ ایک ڈیزائن دکھانے لگا آپ کے پاس رسید ہے نا اس کی دراصل سسٹم ایسا ہے کہ مینیجر وضاحت دینے لگا بظاہر شک کرنے کی وجہ تو نہ بنتی تھی مگر وہ مجبور تھا اف کورس ہے اس نے جیب سے فوراً کاغذ نکال کے دکھائے والدہ نے قریب پانچ برس پہلے یہ لاکٹ بنوایا تھا ان کی وفات کے بعد سے ایسے ہی پڑا ہے اب وہ رٹی رٹائی کہانی سنا رہا تھا بہت قیمتی ہیرا ہے یہ مینیجر متاثر کن نظروں سے ہیرے کو الٹ پلٹ کے دیکھ رہا تھا پھر اس نے احتیاط سے دونوں ہیروں کو ڈبی میں ڈالا میں ان کو چیک کر لوں پھر بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے خوش اخلاقی سے کہتا مینیجر ہیروں کو لیے شوکیس کے سرے تک آیا جہاں نیچے چند مشینیں رکھی تھیں اس نے مائکروسکوپ کی طرح کی مشین میں ایک ہیرا رکھا اور آنکھ مقررہ جگہ پہ لگا کے اسے پرکھنے لگا قیمتی ہیروں اور سونے کی چمک سمی کی آنکھوں کو خیرا کر رہی تھی آپ کے ہیرے بالکل اصلی ہیں مینیجر واپس آیا اور بولا اچھا اب میں آپ کو چند فریش ڈیزائنز دکھاتا ہوں جو آپ کی خوش قسمت وائف کو بہت پسند آئیں گے مینیجر خوش دلی سے چند کیسز نکال لایا پھر ایک ایک انگوٹھی نکال کے دکھائی اپنی چرب زبانی سے وہ ہر انگوٹھی کے ڈیزائن کی شان میں کلابے ملا رہا تھا کچھ دیر ان کو دیکھتا رہا یوں ظاہر کیا جیسے اسے ڈیزائن پسند نہ آ رہے ہوں شاید ہیرے بہت بڑے ہیں ان کو بیچ کے میں چھوٹے ہیرے خرید کے اگر انہیں یوں بنوا لوں تو وہ ایک ڈیزائن پہ انگلی رکھ کے بولا تو جولر گہری سانس لیتے ہوئے پیچھے ہوا نو تھینکس جناب مجھے آپ کے چوری کے ہیرے نہیں خریدنے جیولر کا لہجہ ایک دم رکھا ہوا تو سمی نے چونک کے اسے دیکھا جو سمی کے پیچھے کسی کو دیکھ رہا تھا سمی ایک دم گھوما کرسی بھی ساتھ ہی گھومی دکان کے دروازے سے تین پولیس آفیسر داخل ہو رہے تھے ایک منٹ میرے ہیرے چوری کے نہیں ہے اس نے بکلا کے مینیجر کو پکارا آپ نے پولیس کیوں بلا لی ہے کہانی اچھی گھڑ لی آپ نے جناب جیولر رکھائی سے کہتا اٹھا اور اپنے کیسز سمیٹنے لگا پولیس والے اس کے گرد گھیرا بنائے کھڑے ہو گئے وہ سمی کو گھور رہے تھے جو حیران پریشان رہ گیا تھا اور میں آپ کی کہانی میں آ بھی گیا تھا لیکن میں نے ہیروں کو چیک کر لیا جس سنار سے آپ نے یہ جعلی رسیدیں بنوائی ہیں اس کے پاس میرے والی مشین نہیں ہوگی ورنہ بتا دیتا کہ ان ہیروں پہ لیزر ان انسکرپشن کی گئی ہے جس میں ان کے سرٹیفائڈ نمبر لکھے ہیں یہ آپ کی والدہ کے نہیں ہیں یہ ہیرے جویا لوکس کے ٹاپ سے اتارے گئے ہیں اور یہ ایک سال پہلے ایک سنگاپورین خاتون کے پاس سے چوری کیے گئے تھے اور ان کا سرٹیفکیٹ نمبر پولیس نے تمام ڈائمنڈ ڈیلر کو بھیج رکھا تھا آپ کو شاید یہ بھی معلوم نہیں کہ ڈیزائنر جولری جب بھی چوری ہوتی ہے اس کے مالکان اس کا لیزر انسکرپٹڈ نمبر پولیس کو دے دیتے ہیں وہ ٹھک ٹھک انگوٹھیوں کے ڈبوں کے ڈھکن بند کر رہا تھا اور سمی کے قدموں تلے زمین سرک رہی تھی یہ میں نے نہیں چرائے مجھے میری بیوی نے دیے تھے یہ ہیرے صرف چوری شدہ نہیں ہے مسٹر آفیسر نے اس کے ہاتھ پیچھے لے جا کر ہتھ کڑی لگاتے کہا یہ ہیرے قتل کے سین سے چرائے گئے تھے اب تم تھانے چل کے ہمیں یہ بتاؤ گے کہ اس قتل سے تمہارا کیا تعلق ہے اف سمی نے کرب سے آنکھیں میچ لی وہ اسے جان بوجھ کے باتھ رومس تک لائی تھی کیونکہ وہاں کیمرے نہیں لگے تھے اس نے جان بوجھ کے اس وقت صرف موٹے ٹاپس پہن رکھے تھے تاکہ وہ ان کی لالچ میں آ جائے اس کا وہ ڈرنا وہ غصہ کرنا وہ سب اداکاری تھا اس نے اسے بہت برا پھنسایا تھا اف اس کا دماغ گول گول گھوم رہا تھا ملاکا شہر میں سن باؤ کا گھر ویسا ہی تھا جیسے وہ ہفتہ بھر پہلے رات کو چھوڑ گیا تھا وہی سرخ حویلی وہی کنواں وہی تر و تازہ پودے اور وہی لال اینٹوں والا سہن مجسمہ بھی ویسے ہی فخر سے سر بلند کیے کھڑا تھا اس کی پتھریلی آنکھیں سنجیدگی سے سامنے والی دیوار کو دیکھ رہی تھی اس وقت ان کو کھدائی کرتے کئی گھنٹے بیت چکے تھے مجسمے کے قریب اینٹیں اکھڑی پڑی تھی اور گہری جگہ کھدی ہوئی تھی شام ہو چکی تھی اور وہ دونوں مٹی سے اٹے کپڑوں کے ساتھ داستانے چڑھائے بال پلاسٹک کیپ میں ڈھانکے کدالے پکڑے کھولنے میں لگے تھے اب تک ہمیں یہ جگہ کھود لینی چاہیے تھی ایڈم سانس لینے کو رکا تو شکایتی انداز میں بولا اس کا چہرہ مٹی سے اٹا تھا اور کپڑے بھی میلے ہو رہے تھے تالیہ نے کدال کا پھل زمین پہ گھاڑا اور اس پہ دونوں ہاتھ جما کے ذرا دیر کو سستانے رکی احتیاط سے کام کرنا تھا نا ورنہ سارے بازار کو اطلاع مل جاتی کہ یہاں کھدائی ہو رہی ہے آوازیں تو اب بھی گئی ہوں گی اسی لیے آتے وقت آس پاس بتا دیا تھا کہ نئی کرایہ دار ہوں اور گھر کی ری ماڈلنگ کروا رہی ہوں بے فکر رہو کوئی شک نہیں کرے گا اس نے پھر سے کدال اٹھا لی اور ضمیر کھودنے لگی چھ سو سال نے اس جگہ کو بدل کے رکھ دیا تھا مجسمہ ویسا نہ تھا جیسا اس نے بنایا تھا جگہ جگہ سے وہ ٹوٹا ہوا لگتا تھا گویا بعد میں مرمت کی گئی ہو سہن بھی کئی دفعہ بنایا گیا تھا مگر زمین پرانی تھی جیسے آسمان پرانا تھا جیسے ملاقہ کا بوڑھا سمندر پرانا تھا بس ہوا میں سیسیم کی ملاوٹ تھی کدال کی ہر ضرب کے ساتھ مٹی نکلتی جا رہی تھی اور وہ اپنے مطلوبہ صندوق کے قریب پہنچتے جا رہے تھے مٹی پہ نظریں جمائے کدال مارتے اس کے ذہن کے پردے پہ ایک نیلی شام اترنے لگی پرانے وقتوں کے ملاقہ میں سن باؤ کے گھر کی شام سن باؤ وانگ لی کام سے باہر گیا تھا شاہی سپاہی حویلی کے سامنے پہرے پہ مقرر تھے ایڈم آج جلدی چلا گیا تھا مگر شہزادی تاشا وہیں بیٹھی مجسمہ بنا رہی تھی اس نے تاج سر پہ جما رکھا تھا اور جھمکے پہنے ہوئے تھے لباس بھی زردار تھا اور وہ بڑی مہارت سے مجسمے پہ ہاتھ چلا رہی تھی اتنے سال میں نے اس مجسمے کو دیکھا مگر میں نہیں جانتا تھا کہ یہ وقت میں پیچھے جا کے تم نے بنایا تھا آواز پہ وہ چونک کے پلٹی فاتح اوپر اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا تھا تالیہ نے گردن اٹھا کے اسے دیکھا اور مسکرائی تمانکو شہزادی فاتح نے سر کو خم دیا ادب یہاں بھی پہلا کرینہ ہی تھا آپ کے گھر میں جو مجسمہ نصب ہے اس پہ جگہ جگہ ٹوٹ پھوٹ ہوتی نظر آئی تھی مجھے یاد ہے ہمارے وقت میں سفر والے روز اسرا کے مدعو کرنے پہ میں وہاں گئی تھی تو دیکھا تھا ہاں کونوں سے ٹوٹتا رہتا ہے مگر تاریخی ورثے کی حفاظت کے شوقین لوگ اس کی مرمت کرواتے رہتے ہیں آخری دفعہ اسرا نے اس کی نوک پلک سواری تھی وہ زینے اترتے ہوئے نیچے آیا تو ساتھ ہی بولتا جا رہا تھا وہ گارے میں لتڑے ہاتھ لیے اسے دیکھے گئی سفید چھوٹے کرتے پاجامے میں وہ صاف رنگت والا اونچا لمبا غلام مسکراتے ہوئے قریب آ رہا تھا ملیشیا میں وہ ایک سٹار سیلیبریٹی تھا اور یہاں وہ غلام مگر دونوں جگہوں پہ وہ اس کا تھا کیا سوچنے لگی وہ اس کے بالکل سامنے آ رکا مسکراتے ہوئے غور سے اس کی آنکھوں کو دیکھا وہ سنبھل کے مسکرائی عجیب باتیں سوچتی ہوں میں آج کل مثلا کیا ہم واپس جا سکیں گے توانکو میں نے وعدہ کیا ہے ہم جائیں گے تو ضرور جائیں گے پھر آواز دھیمی کی ایک دفعہ ہمیں مراد راجا کا خزانہ مل جائے ہم اس کو ایسے گھیریں گے کہ اسے اپنی جان بچانے کے لیے ہمیں وہ چابی دینی پڑے گی وہ مطمئن تھا اس اس وقت تک کو مراد راجا کی شرط کا گمان تک نہ ہوا تھا سوچ رہی ہوں واپس جا کے کیا ہوگا آپ تو مجھے آزاد کر دیں گے مگر سارا ملک آپ کا خاندان دوست فینس کوئی کبھی نہیں جان پائے گا کہ آپ نے چھ سو سال پہلے کی ایک شہزادی سے شادی کی تھی کیا تم چاہتی ہو کہ لوگ جانیں میں چاہتی ہوں کہ مجھے آزاد کرنے کے بعد بھی آپ ایسے ہی رہیں کیل میں آپ مجھے ایک بگڑی ہوئی امیر زادی سمجھتے تھے مگر اب آپ جانتے ہیں کہ میں ایسی نہیں ہوں ہم نے اندھیر جنگلوں کا سفر کیا ہے میں چاہتی ہوں آپ مجھے کبھی نہ بھلائیں میں تمہیں کیسے بھلا سکتا ہوں یہ وقت تو ایک سرمایہ ہے ہم نے اس سے سیکھنا ہے ماضی ہوتا ہی سیکھنے کے لیے ہے تالیہ نے مسکرا کے سر کو خم دیا میرے خواب میں آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں آپ کو میری ضرورت ہے اور مجھے آپ کی سوری مگر وان فاتح کو کسی کی ضرورت کبھی نہیں رہی اس نے شانے اور چکا دیے پھر ساتھ سے گزر کے آگے آیا اور قریب سے مجسمہ دیکھنے لگا اور اگر مجھے آپ کے قریب رہنا ہو تو میں کیا کروں نیلی شام ابھی تک روشن تھی اور سن باؤ کا گھر خاموش تھا ایسے میں آدھے بنے مجسمے کے ساتھ وہ دونوں یوں کھڑے تھے کہ فاتح مجسمے کو دیکھ رہا تھا اور وہ آدھی مڑ کے اس سے تم کئی دفعہ کہہ چکی ہو کہ تم یہاں سے دور چلی جاؤ گی امریکہ وغیرہ چلی تو میں جاؤں گی اپنی کچھ چیزیں لے کر اس نے نظریں جھکا کے مجسمے کے قدموں کو دیکھا جہاں زمین برابر تھی مگر منو مٹی تلے اس کا خزانہ چھپا تھا لیکن اگر کبھی ارادہ بدل دوں اور آپ کے ساتھ رہنا چاہوں تو کیسے رہوں وہ آہستہ سے اس کی طرف گھوما ایسے کہ پتلیاں سکیرے اس کی بات پہ کچھ سوچنے لگا تھا میرے آفس میں جاب کر لینا مگر آپ کو تو میری ضرورت نہیں ہے اس نے فوراً جتایا ہاں وہ تو نہیں ہے لیکن میری زندگی صرف کام کے گرد گھومتی ہے اگر تمہیں میرے قریب رہنا ہے تو تمہیں میرے آفس میں جاب کرنی پڑے گی پھر سے کندھے اچکائے سدا کا بے نیاز اور مطمئن آدمی آپ کے آفس میں مجھے کون سی جاب مل سکتی ہے پھر ٹھہر کے بولو آپ کے آفس میں کون سی جاب اعلیٰ ترین ہے اور کون سی ادنا ترین اعلیٰ ترین تو ممبرز پارلیمنٹ ہوتے ہیں وہ تو میں بن نہیں سکتی ادنا ترین کون ہوتے ہیں سب سے ادنا اور معمولی جاب سیکورٹی ورکرز کی ہوتی ہے مگر نہیں وہ آفس کے باہر ہوتے ہیں پھر رہ گیا لفٹ والا آدمی وہ بھی ہمارے فلور پہ نہیں ہوتا وہ تھوڑی کو جاتے ہوئے سوچنے لگا ہاں سب سے کم تنخواہ والے تو پرسنل ایریا باڈی مین ہی ہوتے ہیں اور سب سے اچھی جاب ڈپارٹمنٹ ہیڈس کی ہوتی ہے وہ اپنی ذہانت اور دانائی کی وجہ سے وہاں تعینات ہوتے ہیں کوئی سوشل میڈیا ٹیم کا مینیجر ہے تو کوئی میڈیا اسٹریٹجی کمیٹی کا ہیڈ مگر دراصل یہ لوگ کنگ میکرز ہوتے ہیں تو سب سے اعلیٰ جاب کنگ میکرس کی ہوتی ہے اس کی آنکھیں چمکی بالکل پھر اسے دیکھ کے مسکرایا میرا تم سے وعدہ ہے تم جب بھی مجھ سے جاب مانگنے آؤ گی میں تمہیں اپنا کنگ میکر بناؤں گا اس عہدے کا جو بھی نام ہو وہ کنگ میکر کا ہی عہدہ ہوگا اور اگر شہرت اور طاقت کی چکا چون میں آپ اپنا وعدہ بھول گئے تو اس سے سا ہوا بھول بھی گیا تو تم اتنی قابل ہو کہ کسی بھی سیاسی جماعت میں بہت جلد میرٹ اور محنت سے کنگ میکر بن جاؤ گی پھر وہ ٹھہرا لیکن یاد رکھنا راس پوٹین کسی کو اچھے نہیں لگتے تنبی کی تالیا کے ابرو چن پہ سے اکٹھے ہوئے راسپوٹین کون فرانس کے بادشاہ نکولس کا سلطان ساز ویسے تو وہ نکولس کے بیمار بیٹے اور بیوی الیگزینڈرا کا معالج اور پیر تھا لیکن بادشاہ کا اصل ہمراز اور مشیر بھی تھا بادشاہ ہر فیصلہ اپنے اسی روحانی پیشوا سے پوچھ کے کرتا تھا الیگزینڈرا اور راسپوٹین ان دونوں کے غلط مشوروں سے نکولس کو نقصان پہنچا تھا دونوں سے عوام شدید نفرت کرتے تھے آخر میں راس پوٹین کو ایک دوسرے شہزادے نے دعوت کے بہانے گھر بلا کے قتل کر دیا تھا الفاظ کی سنگینی نے سرخ سہن کو اداس کر دیا عوام سلطان سازوں سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے لیڈر کو اپنے علاوہ کسی کی خواہش پر چلتا نہیں دیکھ سکتے آزاد لیڈر کسی سلطان ساز کسی مشیر کی خواہش پہ چلتا بھی نہیں ہے وہ اصولوں پہ چلتا ہے اور صرف درست مشورہ قبول کرتا ہے مگر مزے کی بات یہ ہے کہ عوام کبھی اپنے لیڈر کو قصوروار نہیں ٹھہراتے وہ جیسے سلطان سازوں اور الیگزینڈرا جیسی ناگبت اندیش بیویوں سے نفرت کرتے ہیں لیڈر آخر تک ہیرو رہتا ہے وہ دونوں مجسمے کے ساتھ سہن میں کھڑے دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے اور آخر میں سارے طاقتور سلطان ساز قتل کیوں ہو جاتے ہیں کیونکہ اگر وہ بادشاہ کے ساتھ وفادار نہ رہیں تو بادشاہ کو مار کے تخت پہ قبضہ کر لیتے ہیں لیکن اگر وفادار رہے تو بادشاہ کا ان سے اعتبار کوئی نہیں ہٹا سکتا کوئی سازش کوئی چال ان کا مقام نہیں گھٹا سکتی تو حاصل رقیم ان کی جان لے لیتے ہیں سلطان ساز بنا آسان نہیں ہے اور گو کہ میں تمہیں جاب دینے کا وعدہ کرتا ہوں لیکن میں دل سے کبھی نہیں چاہوں گا کہ تم میرے آفس میں میرے ساتھ اس طرح کام کرو کیوں وہ چونکی کیونکہ وہ چند قدم آگے بڑھایا اور ملال سے اس کی آنکھوں میں دیکھا یہ ایسی دلدل ہے جس میں کیچڑ ہی کیچڑ ہے یہ تمہیں اپنے اندر دھنسا لے گی اور اگر دھنسا نہ سکی تو لباس داغدار ضرور کر دے گی میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ صرف میرے ساتھ رہنے کے لیے تمہیں اس دلدل میں قدم رکھو وہ فکر مند لگتا تھا تالیہ مسکرا دی جیسے آپ کو میری ضرورت نہیں ویسے ہی مجھے بھی آپ کی ضرورت نہیں میں تو آپ کا امتحان لے رہی تھی پھر شہزادی نے گھمنڈی انداز میں سر جھٹکا اور بے نیازی سے واپس کارے کی طرف پلٹ گئی فون کی گھنٹی نے اسے چمکایا تو وہ حال میں واپس آئی ایڈم اور وہ خزانے کے قریب پہنچ چکے تھے اور اس کا فون بچ رہا تھا تالیا نے کدال رکھی اور فون جیب سے نکالا داستانہ اتارتے ہوئے پیغام دیکھا پھر مسکرا دی اور فون واپس رکھا کیا ہوا ایڈم نے زمین کھودتے ہوئے تشویش سے سر اٹھایا میرا ایکس سمی میرے پیچھے پڑا تھا ابھی ابھی اطلاع ملی ہے کہ اسے پولیس پکڑ کے لے گئی ہے اور آپ تو اتنی معصوم ہے کہ اس میں آپ کا ہاتھ ہوگا ہی نہیں ہے نا ہاتھ نہیں دماغ ہے دماغ مسکراتے ہوئے داستانہ چڑھاتے اس نے واپس کدال اٹھا لی میرا اور داتن کا ایک چور دوست ہے اسفل۔ اس نے مجھے ایسی ڈیزائنر جیولری کا بندوبست کر کے دیا جو قتل کی کیس سے تعلق رکھتی تھی اور بیچنے والوں نے کوڑیوں کے مول بیچ کے جان چھڑائی تھی سمی نے وہ ہیرے مجھ سے لیے اور انہیں بیچنے کی کوشش کرتے پکڑا گیا پوچھو کیسے ان ہیروں پہ یقیناً لیزر انسکرپشن کی گئی ہوگی جو کہ سرٹیفائڈ ڈائمنڈس پہ ہوتی ہے اوہ تمہیں کیسے پتا کیونکہ میں کتابیں پڑھتا ہوں اس نے زور سے کدال کی ضرب لگائی بلاخر لوہے کی کنارہ نظر آ رہا تھا یا اللہ وہ دونوں گھڑے میں اترے اور تیزی سے مٹی ہٹانے کیڑے پودوں کی جڑیں، پتھرے اور یہ تارے لوہا یوں لگتا تھا جیسے گل گیا ہو رنگ آلود، وہ سیدھا لوہا جس کے درمیان میں بڑا سا شگاف تھا اور مٹی بھری تھی تالیا کا ماتھا ٹھنکا۔ یہ شگاف کیوں ہے اگر نہیں اس نے سارے وہموں کو ذہن سے جھٹکا اور ہتھیلیوں سے مٹی ہٹانے لگی ان دونوں کی زبانیں ساکت تھیں اور وہ ہاتھ تیز تیز کام کر رہے تھے یہاں تک کہ صندوق کی ساری مٹی انہوں نے باہر نکال دی اور وہ صندوق خالی تھا خزانہ وہاں نہیں تھا تالیا کا مٹی سے اٹا چہرہ ساکت ہو گیا ایڈم بھی شل رہ گیا وہ سہن اتنا پکا اور قدیم تھا کہ یوں لگتا تھا برسوں سے کسی نے ایک اینٹ بھی نہیں ہلائی تھی مجسمہ بھی اپنی جگہ موجود تھا تو پھر خزانہ کہاں گیا صندوق اتنا مضبوطی سے فٹ کیا گیا تھا خزانہ نکالنے والے نے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا صرف اس کے ڈھکن میں شگاف کر کے ساری چیزیں نکال لی مگر کس نے اور کب یہ نہیں ہو سکتا چیتالیہ یہ ناممکن ہے اب حالت یہ تھی کہ صحن کے درمیان میں گڑا کھدا ہوا تھا اور اس کے دھانے پہ وہ دونوں مٹی مٹی ہوئے پیر لٹکائے بیٹھے تھے ہمارا خزانہ کہاں گیا ایڈم وہ سرگوشی میں بولی ششدر نظریں ٹوٹے ہوئے صندوق پہ جمی تھی کسی نے ہم سے پہلے خزانہ نکال لیا ہے مگر کس نے اب ہمیں حکومت کا انعام نہیں ملے گا اور میری شادی کے پیسے بھی اکٹھے نہیں ہو پائیں گے یعنی ہم وہیں پہ آ گئے ہیں جہاں سے شروع ہوئے تھے ہمارا خزانہ چوری ہو گیا ہے وہ کھوئی کھوئی سی بولی ہم پھر خالی ہاتھ ہیں وہ دونوں کتنی ہی دیر بیٹھے رہے شل دماغ دیے سب کچھ جیسے ختم ہو گیا تھا ہم نے کیوں سوچ لیا تھا چیتالیہ کے چھ سو سال گزرنے کے بعد بھی خزانہ اپنی جگہ پہ موجود ہوگا وہ ابھی تک بنا پلک جھپکے درختوں کو دیکھ رہا تھا پانچ سو ستاون سال ایڈم اور ان دونوں میں سے کوئی نہ ہنسا وہ چپ چاپ گم سم سے بیٹھے رہے سن باؤ وانگ لی کا مجسمہ اپنی پتھریلی آنکھوں میں صدیوں پرانے راز چھپائے خاموشی سے افق کو دیکھ رہا تھا صرف وہی جانتا تھا کہ خزانہ کس نے نکالا تھا مگر بندہ ہارا کی بیٹی نے اس کا پتھریلا چہرہ براتے وقت اندر زبان نہیں رکھی تھی جس کو ہلا کے وہ حقیقت بتا سکتا اس کی صرف آنکھیں تھیں جن میں سارے راز پتھر ہو چکے تھے سوموار کی صبح کیل کے دفتروں میں کام شروع ہو چکے تھے منڈے مارننگ کسی کو نہیں پسند تھی مگر جمائیاں روکتے اتوار کے ہنگاموں کو بھلانے کی صحیح کرتے ورکرز کام میں لگے تھے پترا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اس فلور پہ بارسن نیشنل کا دفتر بھی معمول کی مصروفیت کا شکار دکھائی دیتا تھا وان فاتح کے آفس کے سامنے بنے چھوٹے سے سٹنگ ایریا میں تالیہ مراد بیٹھی نظر آتی تھی بالوں کا جوڑا بنائے وہ بھوری اسکرٹ بلاؤز پہ سفید کوٹ پہنے کوئی ایگزیکٹو لگ رہی تھی وہ ابھی ابھی آ کے بیٹھی تھی اور اسے دیکھتے ہی فاتح کا سیکرٹری عثمان فوراً چلایا تھا میم آپ تھوڑا سا انتظار کریں میں فاتح صاحب سے آپ کی اپوائنٹمنٹ لیٹر کا پوچھ کے آتا ہوں شائستگی سے بولا تو تالیہ نے بے نیازی سے گردن ہلا دی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی عثمان چلا گیا تو اس کا فون بچا میں نے ساری جگہ کھود کے دیکھ لی کہ شاید چیزیں آس پاس مٹی میں گئی ہوں مگر نہیں سب غائب ہے میں ابھی ملاقہ میں ہوں زمین برابر کر دی ہے اور اینٹیں جوڑ دی ہیں سیمنٹ سوکھ جائے گی تو سہن پہلے جیسا ہو جائے گا مگر جے تالیا ہمارا خزانہ کہاں گیا تالیا کی انگلیاں تیزی سے چلنے لگی مجھے معلوم ہے کسی کی جائز کمائی کو یوں لوٹ لیا جائے تو کیسا دکھ ہوتا ہے ایڈم میں ملاقہ سے اسی لیے رات میں ہی واپس چلی آئی تھی کیونکہ اب خزانے کا ذکر میرے لیے تکلیف بن گیا ہے آج سے تالیہ کسی خزانے کا پیچھا نہیں کرے گی اپنی زندگی کا یہ باب میں نے سن باؤ کے سہن میں دفن کر دیا ہے جس وقت وہ پیغام ٹائپ کر رہی تھی عثمان اندر کھڑا فائلوں میں الجھے فاتح سے پوچھ رہا تھا سر وہ چیتالیہ کو کیا کام دینا ہے وہ آ گئی ہیں آپ مجھے بتا دیتے تو میں ان کا اپوائنٹمنٹ لیٹر ٹائپ کر دیتا فاتح نے انا اتاری اور فائل پرے رکھی پھر ٹیک لگا کے اسے دیکھا ایش نے اسے میرے پاس بھیجا یہ کہہ کر کہ اس کو کوئی اعلیٰ جاب دے دو اوکے سر تو کون سی جاب ان کو لیکن یہ ایش کی غلط فہمی ہے کہ وہ میرے آفس میں آ کے حکم صادر کرے گا اور میں اس کی بات مان لوں گا سر لہجے میں کہا گیا اس کا فکرہ عثمان کو ششدر کر گیا مگر سر آپ نے جاب دینے کا وعدہ کیا تھا ہاں اور وعدہ پورا کرنا پڑے گا اس لیے یوں کرتے ہیں کسی کو چند دن کی چھٹی دے کر اس کو ہائر کر لیتے ہیں یہ نازک تباہ لڑکی ہفتے سے زیادہ نہیں ٹکے گی اوکے سر لیکن ڈپارٹمنٹ ہیڈس میں سے کسی کو بھی چھٹی دی تو وہ برا مان جائیں گے اور میں ایک سوشلائٹ کو ڈپارٹمنٹ ہیڈ بناؤں گا عثمان تمہارا دماغ درست ہے اس نے تنفر سے سر جھٹکا مگر آپ نے ان کو اعلیٰ ترین عہدہ دینے کا وعدہ کیا تھا غلط میں نے وہ جاب دینے کا کہا تھا جو وہ ڈیزرو کرتی ہے تم یوں کرو عبداللہ سے کہو جہاں اس نے گیارہ دن چھٹی کی وہاں بیس دن مزید نہ کر لے یہ لڑکی اول تو اس جاب کو اپنی توہین سمجھ کے انکار کر دے گی اور اگر قبول کر لی تب بھی زیادہ دن نہیں برداشت کر پائے گی روز کے پندرہ سولہ گھنٹے وان فاتح کے ساتھ رہنا آسان نہیں ہوتا ہو گیا مسئلہ حل عثمان اب مجھے کام کرنے دو اس نے سرد انداز میں کہتے ہوئے اینک اٹھائی اور اسے آنکھوں پہ جماتے ہوئے فائل کھولی آستینے موڑے کونیا میز پہ جمائے اب وہ فائل کی مطالعے میں مصروف ہو گیا تھا عبداللہ کی جاب عثمان حق تک رہ گیا سر اشر صاحب بہت خفا ہوں گے یہ تو اور بھی اچھا ہوگا ساتھ ہی دو انگلیوں سے اسے نکل جانے کا اشارہ کیا عثمان کے کان سنسنا اٹھے ٹائی کی نوٹ کسی تھوک نکلا اور ہمت جمع کرتے ہوئے وہ دروازے کی طرف بڑھا اب اسے باہر جا کے چیتالیہ کو یہ بتانا تھا کہ اس کے باس نے اسے آفس کا سب سے ادنا ترین عہدہ دیا تھا اسے تالیہ مراد کو بتانا تھا کہ آج سے وہ وان فاتح بن رامزل کی باڈی وومن ہوگی